اس نے دیکھا وہ گھاس پہ نست بینچ پہ بیٹھا ہے سڑک کنارے دور تک چیری بلاسم کے درختوں کی قطار ہے اور وہ گلابی نرم پھولوں سے لدے ہیں نیچے گھاس پہ بھی گلابی پنکھڑیوں کی تہ بچھی ہے سامنے ایک جاپانی بچہ باپ کی انگلی پکڑے چل رہا ہے اس کے ہاتھ میں کاٹن کینڈی ہے جس کی اسٹک کو وہ گھما رہا ہے اس کے جوگر سے چلتے وقت گھنگرو سے چھڑکنے کی آواز آتی ہے وہ اس کے ساتھ بینچ پہ آ کے بیٹھتی ہے تو وہ چونکتا ہے ہے بینچ پہ رکھی کافی اٹھانے لگتا جو چھلک جاتی ہے گرم آیا گھاس پہ گرے پھول کو داغدار کر دیتا ہے اسی پل بینچ کے پیچھے کھڑا چیری بلاسم کا درخت ہوا کے جھونکے کے ساتھ ڈھیروں پھول ان دونوں پہ گرا دیتا ہے کچھ پھول اس کے کوٹ پہ گرتے ہیں اور کچھ اسرا کے بالوں پہ اسرا بنت محمود کی موت سے دو روز قبل بی این کے کے چیئرمین آفس کی کی کھڑکیوں ہٹے تھے اور اندر سرما دھوپ پھیلی تھی کنٹرول چیئر پہ وان فاتح آگے کو ہوئے بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا آنکھوں پہ چشمہ لگائے وہ جیل سے بال دائیں طرف جمائے سرمئی سوٹ میں ملبوس کام میں مصروف نظر آتا تھا جب دروازہ دستک کے بعد کھلا فاتح نے اینک کے اوپر سے صرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اس کی سیکرٹری ایک فولڈر اٹھائے اندر آئی تھی سر میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر آپ نے نمبر بدل لیا ہے تو آپ کے دوست ڈاکٹر فولڈر سے نام پڑھا ڈاکٹر دین جمال کی مجھے کئی دفعہ کال آئی ہے ان کو آپ کا نیا نمبر دے دوں ہاں دے دو بلکہ اسے کال بیک کر کے مجھے ملا دو میں اس پہ رکھے فون کی طرف اشارہ کیا وہ سر ہلا کہ مڑی تو فاتح بولا تالیہ کی کال تو نہیں آئی تالیہ مراد نہیں سر اگر آئے تو اس کو میرا نیا نمبر دے دینا تاکیب کی تو وہ سر کو اس بات میں خم دے کے مڑ گئی فون کی گھنٹی بجی تو فاتح نے اینا کو تاری اور ریسیور کان سے لگایا میں تمہیں کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا تم نے مجھ سے میڈیکل سائنس کے معجزے کا وعدہ کیا تھا وہ اب کرسی پہ پیچھے کو ہو بیٹھا مسکرا کے کہہ رہا تھا اور میں اپنے وعدے اور دعوے پہ قائم ہوں میں نے تمام پروسیجر کی تیاری کر لی ہے تمہارے ہرے سگنل کا انتظار ہے تم کہہ رہے ہو کہ میری اس ایک رات کی یاداشت واپس آ سکتی ہے وہ گہری سانس خارج کر کے مسکرایا ہاں البتہ وہ ہچکچایا یہ عمل خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور بے فکر رہو میں ہر طرح کا کانسنٹ فارم سائن کرنے کے لیے تیار ہوں وہ جانتا تھا کہ ہر ڈاکٹر کی طرح اس کا سب سے بڑا خدشہ یہی ہو سکتا تھا میرے لیے وہ رات بہت اہم ہے اور اس کو واپس لانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں فاتح ڈاکٹر دین نے گہری سانس لی اس عمل کو صرف اپنے سکون اور ذہنی تشفی کے لیے استعمال کروں اس کو ایک محبت کے شکار مرد کی طرح نہ کروں اگر وہ لڑکی تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے اور تمہیں کال تک نہیں کر رہی تو وہ اس رات کو یاد کرنے سے تمہیں واپس نہیں مل جائے گی فاتح کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی اس نے کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا پھر وہ دوبارہ فائل نہ اٹھا سکا بلکہ کافی منگوائی اور کرسی کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا اور باہر پھیلی سرما کی دھوپ دیکھنے لگا سر ڈاکٹر ڈین نے آج سپہر کا وقت فائنل کیا ہے ٹھیک ہے سیکرٹری کارمن کی آواز عقب میں آئی اور کانچ کی پرچ پیالی کے میز کی سطح پہ رکھے جانے کی ہاں دے دو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے چیئرمین نے باہر جھانکتے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی کچھ اور جو میں کر سکوں سر اس کو الجھن میں دیکھ کے کارمن نے پوچھا وہ گول چہرے اور سفید رنگت والی چینی لڑکی تھی جو گلابی لپسٹک کے ساتھ گلابی اور سفید رنگ کا اسکرٹ بلاؤز پہنے ہوئے تھی محبت کا شکار آدمی کیسا ہوتا ہے رک کے اضافہ کیا تمہارے نزدیک محبت محبت میں فرق ہوتا ہے سر اس کو اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے اس کی بات پہ وہ ہلکا سا مسکر آیا اور کرسی کا رخ اس کی طرف موڑا جیسے استاد کو کسی نئے شاگرد کی اپنے قد سے اونچی بات نے محظوظ کیا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی آرٹسٹک ہو تم بی این میں کیا کر رہی ہو کارمن نے افسوس سے گہری سانس خارج کی یہی تو مسئلہ ہے سر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عہدوں پہ پہنچنے والے محبت کا شکار نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کی نظر میں یہ جذبہ انسان کو کمزور بناتا ہے تو کیا یہ درست نہیں ہے اس نے شانے اچکائے جب تم میری عمر اور میرے تجربے کو پہنچو گی تو جانو گی کہ اس مقام پہ انسان کو کسی سے محبت نہیں ہو سکتی وہ سادگی سے کارمن کی آنکھوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اس مقام پہ کیا ہو سکتا ہے پھر فاتح نے ہلکے سے شانے چکائے کوئی آپ کے لیے اہم بن سکتا ہے اس کی حفاظت اور خوشی اہم بن سکتی ہے اس کی فکر کرنا ترجیح ہوتا ہے ایک اچھی دوستی بس اس سے زیادہ نہیں سر وہ کھلے دل سے مسکرائی تو محبت اس کے علاوہ ہوتی ہی کیا ہے وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی میرے نزدیک محبت کا شکار آدمی وہ ہوتا ہے کارمن جو اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہو بے چین ہو باقی ساری دنیا سے غافل صرف ایک انسان کا حصول اس کا مقصد ہو وہ جنون ہوتا ہے سر اور جنون کا شکار لوگ محبوب کے حصول کے لیے ہر حد پار کر لینے کو محبت سمجھتے ہیں اور محبت کیا یہی نہیں ہوتی نہیں سر محبت ایسی نہیں ہوتی وہ تو انسان کو بدل دیتی ہے اسے نرم بناتی ہے اسے دوسرے انسانوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے انسان کو اچانک سے دنیا کی ہر شے میں خوبصورتی دکھائی دینے لگتی ہے پھولوں کے رنگوں میں بادلوں کی نرمی میں تب احساس ہوتا ہے کہ خدا نے سب کچھ کتنی محبت سے بنایا ہے اور وہ دلچسپی سے چینی لڑکی کے تاثرات دیکھ رہا تھا وہ سامنے کھڑی مسکرا کے بتا رہی تھی اور وہ محبت میں گرفتار دوسرے انسانوں کو پہچاننے لگتا ہے اور ان کے لیے خوش ہوتا ہے اور وہ ہر حد پار کرنا سیکھ جاتا ہے لیکن کسی کو پانے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کو آرام دینے کے لیے اس کو خوش اور محفوظ رکھنے کے لیے محبت خود غرض نہیں ہوتی سیشن خود غرض ہوتا ہے جنونی کو اپنے محبوب کی توجہ چاہیے ہوتی ہے ہر وقت محبت تو کیئرنگ ہوتی ہے صرف دوسرے کی فکر کرنے والی دوسرے کے لیے زندگی کو آسان بنانے والی وان فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے کافی کا کپ اٹھایا گر یو آر ان لو اس نے جیسے فیصلہ سنایا تھا کارمن نے مسکرا کے ٹرے اٹھائی میں نے کہا نا صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے اور واپس مڑ گئی فاتح کی مسکراہٹ مدھم پڑی ایک دم ساری فضا اداس ہو گئی تھی اس نے فون اٹھایا اور کارمن سے کہا وہ ڈاکٹر دین کا نمبر ملائے دین رابطہ ملنے پہ وہ قدرے پاٹ انداز میں کہنے لگا آئی ایم سوری مگر میں کسی سائنسی تجربے کا شکار نہیں ہونا چاہتا مگر تم نے کہا تھا کہ تم اس رات کو یاد کرنا چاہتے ہو اس سے کچھ نہیں بدلے گا شاید چیزیں مزید خراب ہو جائیں اس رات کو بھول جانے میں ہی آفیت ہے اس رات بہت عرصے بعد اس نے عجیب سا خواب دیکھا وہ پولیس اسٹیشن سے نکلتا ہے اس نے گردن میں کوئی بھاری لاکٹ پہن رکھا ہے اس سے ایک سنہری پنکھ نکل کے اس کو رستہ دکھاتا اڑتا جا رہا ہے وہ اس کی میں قدم اٹھا رہا ہے منظر دھندلا ہے مگر ایک چیز واضح ہے اس نے ایک سنا سا گلی کا موڑ مڑا ہے یہ گلی جلال مسجد کے دائیں جانب ہے نیلی اینٹوں کی دیواریں باہر ایک ٹوٹا ہوا گملہ وہ ایک گھر کے دروازے تک جاتا ہے وہاں سنہری پنکھ ڈور میٹ پہ گر جاتا ہے وہ نظر اٹھا کے گھر کا نمبر دیکھتا ہے دھندلی بسارت کے باوجود اسے آدھا نمبر نظر آ جاتا ہے وہ چونک کے اٹھا تھا کمرے میں اندھیرا تھا اس نے ہاتھ مار کے سائڈ لیمپ چلایا تو مدھم سی روشنی پھیل گئی اسرا کروٹ لیے سو رہی تھی فاتح اٹھ کے بیٹھا اور اپنی پیشانی چھوئی اسے پسینہ آ رہا تھا دل بری طرح دھڑک رہا تھا یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس رات کی کوئی ایسی یاداشت اس کے ذہن سے ٹکرائی تھی جس کا حقیقت سے تعلق رکھتا تھا باقی سب تو عجیب سے خواب تھے جنگل میں تالیا کے ساتھ کبھی قید خانے میں زخمی حالت میں ہونا مگر یہ جگہ یہ گلی وہ پہچانتا تھا اگر وان فاتح اس رات کہیں گیا تھا تو وہ یہ گھر تھا کسی معمول کی طرح وہ اٹھا اور بتی جلائی جب تک اسرا کی آنکھ کھلی وہ تیار کھڑا بیگ میں کپڑے ڈال رہا تھا وہ ہڑبا کے اٹھ بیٹھی تم اس وقت کہاں جا رہے ہو وہ سر جھکایا والٹ میں اپنے کریڈٹ کارڈ جوڑ رہا تھا اسرا نے تعجب سے اسے دیکھا ایک دم وہاں جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ضروری کام ہے وہ تھکا ہوا بھی لگتا تھا جیسے کچی نیند سے جاگا ہو بار بار گردن کو دائیں بائیں اسٹریچ کرتا تھا اسرا اٹھ بیٹھی اور چپتی نظروں سے اسے دیکھا وہاں تالیہ ہے کیا فاتح کے بیگ کی زب چڑھاتے ہاتھ رکے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا اگر ہے بھی تو اسے جیسے یہ بات ناگوار گزری تھی تم کب تک اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے فاتح سیدھا کھڑا ہوا اور گہری سانس لی جیسے غصہ آیا ہو مگر ضبط کر گیا ہو اسرا میری زندگی تالیا کے گرد نہیں گھومتی میں اس سے ہٹ کے اپنے کام کے لیے بھی کہیں جا سکتا ہوں اپنے دل سے پوچھو اس کام کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں تالیا سے جڑا ہوگا اس کی فاتح کی جمی آنکھوں میں گلابی نمی تیرنے لگی ہمیں کیا ہو گیا ہے فاتح ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر کندھے ذرا سے اچکائے ہم ویسے ہی ہیں جیسے اتنے سالوں سے تھے کیا بدلا ہے ہاں اور اتنے سالوں سے ہم ایک مردہ زندگی ہی گزار رہے ہیں میں جاؤں وہ ذہنی طور پہ کہیں اور الجھا تھا بیگ اٹھائے بولا تو وہ بستر سے اتری اور ایک دم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی مجھے معلوم ہے تم اسے ڈھونڈنے جا رہے ہو تم کب تک اس کے پیچھے جاتے رہو گے پاتے میں اپنے کام سے جا رہا ہوں اسرا اب کہ اس نے تحمل سے کہا تھا مگر اسرا کی اس پہ جمی آنکھیں گیلی ہو رہی تھی کیا نہیں ہے تمہارے پاس بیوی بچے اور بہت جلد حکومت بھی تم اس سب کو اس عورت کے لیے داؤ پہ لگا سکتے ہو تم آدھی رات کو اس کے پیچھے اچانک سے سب چھوڑ کے جانے لگو گے تو میں خوف زدہ ہوں گی فاتح وان فاتح نے گہری سانس بھری اور افسوس سے اسے لکھا میں نے اپنی یہ زندگی برسوں کی محنت سے بنائی ہے میں اس زندگی کو نہ تالیا کے لیے چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہارے لیے سختی سے کہا اور ابرو سے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا مگر وہ نہیں ہٹے زدی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی مت جاؤ آج مت جاؤ پلیز آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے میرے لیے آج یہ سارا کام ترک کر دو ہم ایک دوسرے کے لیے ایسی قربانیاں کب سے دینے لگے ہیں اسرا وہ زخمی انداز میں بولا تو اسرا کے ماتھے پہ بل پڑے گال سرخ دہنے لگے میں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں اپنا کریئر چھوڑا ہے تمہارے بچوں کو پالا ہے تمہاری بہن کو پالا ہے میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا اور کیا میں نے تمہیں پارٹی کی نائب چیئرمین کا عہدہ نہیں دیا گھر نہیں دیا عزت نہیں دی تم نے مجھے محبت نہیں دی وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو فاتح نے گہری سانس دی وہ تو میں نے خود کو بھی عرصہ ہوا نہیں دی وہ ایک طرف سے نکلا اور آگے بڑھ گیا اسرا نے بھیگی آنکھوں سے پلٹ کے اسے دیکھا اسے تو دی ہے نادر ہوتی تو روز تمہارے لیے وہ تحفے نہ بھیجتی وہ کیک نہیں بھیجتی وہ عام سے لہجے میں کہتا لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا اسرا محمود کا سانس اور آنسو ایک ساتھ رکے وہ چونک کے پڑتی تمہیں کیسے معلوم وہ دروازے تک پہنچ کے رکا اور مڑ کے زخمی نظروں سے اسے دیکھا وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی میری میلز کا جواب نہیں دے رہی تو مجھے ایسے کیکس کیوں بھیجے گی جبکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے اتنا میٹھا نہیں پسند سادگی سے بتا کے وہ مر گیا اس کے گھر روز فینس اور دوستوں کی طرف سے تحائف آتے تھے زیادہ تر مفاد پرست عزیز و قارب کی طرف سے ہوتے تھے اس کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی تالیہ کے نام سے کیک کیوں بھیجتا ہے اسے صرف ایک پہیلی کو حل کرنا تھا اس رات وہ کس کے گھر گیا تھا دروازہ بند ہونے کی آواز پہ اسرا نے آنسو ہتیلی کی پشت سے رگڑے اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی وہ چند دن قبل کے منہ سے یہ اعتراف سن کے کہ وہ فاتح کی پہلی بیوی ہے اپنا سب کچھ کھو چکی تھی اور اسے لگا تھا کہ یہ سب آسان ہوگا جو وہ کرنے جا رہی ہے اور ایسا کرتے ہوئے اسے دکھ نہیں ہوگا مگر وہ ہر روز فاتح کو نئے سرے سے کھوتی تھی وہ جو بھی کر لے وہ اس کے ہاتھ سے پھسل جاتا تھا بلکہ اب تو سارا کھیل اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا وہ وہیں دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور سر گھٹنوں پہ گرا لیا اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا شاید اسے یہ نہیں کرنا چاہیے شاید اسے کچھ اور کرنا چاہیے مگر اب شاید دیر ہو چکی ملاقہ ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا وہی سمندر کی وجہ سے فضا کا نم ہونا وہی چائے خانوں کی خوشبو وہی بازاروں کا شور وہ تنہا ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں آیا تھا سیدھا اپنے گھر نہیں گیا اس کا رخ اس مسجد کی طرف تھا جو اس نے اس خواب میں دیکھی تھی آگے کا رستہ آسان تھا وہ ان گلیوں سے شناسا تھا اس شہر میں اس کا بچپن گزرا تھا یہاں قریب ایک دکان تھی جہاں وہ بہت آیا کرتا تھا کار ایک جگہ روک کے فاتح باہر نکلا تو عام دنوں سے مختلف نظر آتا تھا سیاہ پینٹ پہ سیاہ جیکٹ پہنے اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور متلاشی نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی اندھیر سڑک کو پولس کی روشنی نے منور کر رکھا تھا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی وہ آگے قدم اٹھانے لگا بہت عرصے بعد وہ اپنی سیکیورٹی ڈیٹیل کے بغیر باہر نکلا تھا ملاقہ میں مجسمے کے اندر سے کتاب نکالنے والے دنوں کے بعد وہ یہاں نہیں آیا تھا کیل کے شور ہنگامے سے دور یہ پرسکون شہر اس کے دل کو عجیب طرح سے کھینچتا تھا جانے کیا تھا جو اس شہر میں کھویا تھا کیا تھا جس کا گواہ سمندر کا پانی تھا اور آسمان اور یہ رستے مگر صرف وہی نہیں جانتا تھا مطلوبہ دروازے پہ وہ رکا اور ڈور میٹ کو دیکھا آج وہاں کوئی سنہری پنکھ نہیں تھا باقی سب ویسا ہی تھا آدھی رات کو وہ کسی کے گھر دستک کیسے دے فجر کا انتظار کرے وہ سوچ ہی رہا تھا جب دروازہ کھل گیا فاتح نے تعجب سے ابرو اٹھائے چوکھٹ میں ایک لمبی قمیض اور رنگ پہنے کمرے پہ کپڑا باندھے چمکتی آنکھوں والا آدمی کھڑا تھا وہ جیسے اس کے انتظار میں تھا خوش آمدید وان فاتح آج آپ کو کیا چیز میرے دروازے پہ دوبارہ کھینچ لے آئی وہ مسکرا کے پوچھ رہا تھا دوبارہ وان فاتح کے دل میں کچھ ڈوب کے ابھرا اس کو گمشدہ رات کا پہلا فیو ملا تھا وہ واقعی اس گھر آیا تھا میں اندر آ سکتا ہوں کیا تیوری چڑھائے اس پارٹ سے انداز میں پوچھا تو جادوگر نے رستہ دے دیا اس گھر میں اگر بتیوں کی عجیب سی مہک تھی جگہ جگہ موم بتیاں روشن تھیں جو ایک بلب جل رہے تھے وہ باہر سے نمک کے بنے تھے میں ایک دفعہ پہلے بھی یہاں آیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فرشی نشست پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور درمیان میں لکڑی کی چوکی نما نیچی میز تھی جی وان فاتح آپ سولہ جولائی کی رات کو میرے پاس آئے تھے آدمی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا فاتح نے جواب میں پہلے تائرانہ نظر دیوار کی طرف دوڑائی جہاں مختلف شیلف بنے تھے اور ان میں بوتلیں رکھی تھی پھر اس آدمی کو دیکھا کون ہو تم اور تمہارے پاس میں کیوں آیا تھا میں تالیہ کا ایک عزیز ہوں اس کے بچپن کا دوست اور آپ مجھے اس کے لیے ایک پیغام دینے آئے تھے آپ کو ڈر تھا کہ صبح تک آپ یہ بات بھول جائیں گے تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں تالیہ کے لیے کوئی پیغام کیا تھا آدمی نے سر سے بات میں ہلایا اور مجھے کیوں لگتا تھا کہ میں وہ بھول جاؤں گا آدمی نے لالمی سے کندھے اچکا دیے میں نہیں جانتا چند لمحے کے لیے فروسترار دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی موم بتیاں کترا کترا پگھلتی رہیں اگر بتیاں سلگتی رہیں کیا پیغام دیا تھا میں نے جواباً اس آدمی نے چوکی پہ رکھا دستہ اٹھایا پہلے صفحے پہ قلم سے کچھ لکھا اور پھر صفحہ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھا دیا فاتح نے اجنبے سے اسے تھاما اس پہ چند سے لکھے تھے ان نمبرز کا کیا مطلب ہے اگر آپ چاہتے کہ میں اس پیغام کو سمجھ لوں تو کبھی اس کو ہنسوں کی صورت نہ لکھتے وہ چند لمحے کے لیے اس کاغذ کو دیکھتا رہا دیٹس ایٹ دیٹس ایٹ کیا تم نے اسے یہ پیغام دیا تھا جی میں نے امانت پہنچائی تھی اس آدمی کی چمکتی نظریں فاتح کے اندر تک دیکھ رہی اسے اس ماحول سے عجیب اکتاہٹ ہونے لگی وہ یہاں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا مگر ایک سوال ابھی اسے مزید پوچھنا تھا اس رات کیا ہوا تھا میں آپ کی اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا وان فاتح وہ اٹھ کھڑا ہوا گویا سے صاف انداز میں جانے کو کہہ رہا ہوں وہ باہر آیا تو گلی تاریخ پڑی تھی ارد گرد مخلوطی چھتوں والے گھر تھے اور سرمئی نیلی اینٹوں والی دیواریں وہ اس چٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا کیا آپ کو اس کی بات پہ یقین ہے آواز پہ وہ رکا آہستہ سے گردن موڑی تو سفید فراک والی بچی اس کے ساتھ چل رہی تھی بہت دن بعد فاتح کھل کے مسکرایا ہاں کیونکہ ایسا پیغام میں ہی لکھ سکتا ہوں تمہیں یاد ہے وہ دونوں اس ٹھنڈی رات میں ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے جی ڈیڈ یہ شفٹ سائفر ہے جس میں میں آپ کو پیغام لکھا کرتی تھی اور آپ کے کمرے میں چھپا دیتی تھی اتنے عرصے بعد اسے ایسی سکون آور تنہائی ملی تھی وہ سڑک کنارے چوکی پہ بیٹھا اور موبائل نکالا اسکرین آن کی تو نیلی روشنی نے اس کا چہرہ منور کر دیا وہ اب ایک ایک ہنسے کے مطابق حروف تہجی موبائل میں لکھ رہا تھا پورا فکرہ مکمل ہوا تو اس نے ہر لفظ کو پہلے ایک ہند سے پیچھے شفٹ کر کے دیکھا وہ مبہم رہا اس نے ایک حرف آگے شفٹ کیا تو یکدم پورا فکرہ ترتیب سے بنتا گیا اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فری ٹیل میں ہے وہ اچھنبے سے اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا کسی لڑکی کی بات ہو رہی تھی وہ تاجا کو کسی کے قاتل کے بارے میں بتا رہا تھا یہ کس کے بارے میں ہو سکتا ہے ساتھ بیٹھی آریانہ نے کندھے اچکائے اور چہرہ ہتھیلیوں کے پیالے میں گرا دیا کس کو فیری ٹیلس پسند تھی ڈیڈ کیا مجھے اس رات کسی کے قتل کے بارے میں علم ہوا تھا اور میں تالیہ کو کچھ بتانا چاہتا تھا اتنے مہینے تک تالیہ اس کے لیے کام کرتی رہی مگر اس نے ایک دفعہ بھی اس پیغام کا ذکر نہیں کیا کیوں اس کا ذہن ملا کا جواب تلاش کرنے آیا تھا یہاں کہ وہ مزید الجھ گیا تھا سفید ہیئر بینڈ والی لڑکی ابھی تک دیکھ رہی تھی کس کو فیری پسند تھی ڈیڈ اگلی صبح میں میں اپنے آفس بیٹھے فاتح کی جیب میں مڑی توڑی حالت میں رکھی تھی وہ ایک کے بعد ایک میٹنگ اٹینڈ کرتا رہا کرتا اور تیس سیکنڈ کے درمیانی وقفے میں اس چٹ کو نکال کے پڑھتا پھر واپس رکھ دیتا کس کا فاتح کون سی فیری ٹیل جواب ایک ہی تھا جو بار بار وہ رد کر دیتا تھا آریانہ کو فیری ٹیلس پسند تھیں اور وہ خود کو سنو وائٹ سے تشبی دیا کرتی تھی ایک دفعہ اس اس نے کہا تھا کی زندگی کے سارے کردار سنو وائٹ جیسے ہیں وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور اس کی ایک ستیلی ماں بھی ہے ملکہ مگر تمہاری ماں ایول کوئن جیسی تھوڑی ہے وہ دونوں سوفے پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اسٹا مسکرا کے کہتے ان کے ساتھ آ کے بیٹھے آریانہ پھیکی پڑ گئی ظاہر ہے نہیں اسے تب لگا تھا کہ وہ شرمندہ ہوئی ہے اس نے نظر انداز کیا تھا وہ کیا کچھ نظر انداز کرتا آیا تھا کارمن کافی دینے آئی تو اس نے اسے پکارا تم نے سنو وائٹ پڑھی ہے کارمن وہ سادہ سی لڑکی مسکرائی کس نے نہیں پڑھ رکھی سنو وائٹ میں سنو کو کس نے مارا تھا اسے لگا وہ کچھ بھول رہا ہے اس کی ستیلی ماں نے بادشاہ کی بیوی ملکہ بد نے وہ رکی اور بولی مگر ملکہ اس کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی اس نے جنگل میں اس کے لیے شکاری کو بھیجا تھا مگر ہاں ٹھیک ہے جاؤ وہ ہاتھ جھلا کے بولا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگا تھا پہیلی عجیب صورت اختیار کر گئی تھی وہ اسے حل نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی صبح دوپہر میں نہیں بدلی تھی جب اسرا کا فون آنے لگا ایک ڈیلیگیٹ ابھی آفس سے اٹھ کے گیا تھا فاتح کے پاس پانچ منٹ تھے اس نے گہری سانس لے کر فون کان سے لگایا کہو اسرا تم رات گھر نہیں آئے میں ملاقہ میں رک گیا تھا صبح فجر کے ساتھ واپس نکلا اور سیدھا آفس آ گیا کل ہم نے جس نوٹ پہ بات ختم کی تمہارے پاس اس کا اثر ظاہر کرنے کو دو منٹ بھی نہیں تھے وہ گھر نہ آنے کا شکوہ کر رہی تھی اسرا میں جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہوں میری آج بیک ٹو بیک بہت سی میٹنگس ہیں شام میں سیمینار ہے اور کیا تم اس سے ملے تھے اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا کس سے وہ انجان بن گیا وہی جس کے تعقب میں تم ملاقہ گئے تھے نہیں میں اس سے نہیں ملا اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی وقت کم تھا اسے کانفرنس روم میں پہنچنا تھا فاتح کیا میں یہ ریزرو کرتی تھی تمہارا یہ سرد رویہ تمہاری بے وفائی میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی اسٹا تم خود ہی اپنے شک کے ہاتھوں ہمارا تعلق برباد کر رہی ہو وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے اٹھا فون کان اور کندھے کے درمیان تھا شاید تم تم ٹھیک ہو شروع سے ہی ایسے تھے وہ ایک دم غصے میں تیز تیز بولنے لگے وہ اس وقت درست نہیں لگ رہی تھی وان فاتح کو کبھی بھی اسرا محمود سے محبت نہیں تھی فاتح کو صرف فاتح سے محبت ہے تھینک یو میں میٹنگ میں جا رہا ہوں اس لیے وہ آفس سے باہر نکل آیا تھا یا تمہیں آریانہ سے محبت کی وہ گئی تو تم نے صرف اپنے بچوں سے محبت کی یا پھر تالیہ سے میں تو کہیں بھی نہیں تھی وہ اس پہ ایک دم چلانے لگی وہ اس کی آواز پہ تانے کے بجائے پریشان ہو گیا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسے ایک دم اپنی سرد مہری پہ افسوس ہوا اسرا تم ٹھیک ہو میں شام میں گھر آتا ہوں تو کبھی میں سوچتی تھی کہ آریانہ نہ مرتی اس کو ہم اس روز چیئر لفٹ پہ نہ لے کر جاتے نہ وہ نینی اور اس کا شوہر اس کو اغوا کرتے اور نہ وہ مرتی تو ہماری زندگی مختلف ہوتی تم ابھی بھی میرے ہوتے مگر نہیں وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی تم تب بھی اسی طرح مجھ سے بے وفائی کر جاتے پاتے تم تب بھی کسی تالیہ کو ڈھونڈ لیتے ہمارا تعلق آریانہ کے جانے سے مردہ نہیں ہوا وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا رہ گیا بالکل ساکت پتھر کا بت فاتح سن رہے ہو یا کال کاٹ دی ہے فاتح وہ چلائی تھی تمہیں کیسے معلوم وہ آدمی نینی کا شوہر تھا ساری دنیا وہاں رک گئی تھی اسی کوریڈور میں ایسے لگتا تھا کہ آتے جاتے لوگ اپنی جگہوں پہ نمک کے مجسمے بن گئے ہوں اور دوسری طرف اسرا کا سانس بھی تھم گیا تھا کیا کون اس کی آواز دھیمی ہوئی پھر اس نے دوبارہ سے غصہ کرنے کی کوشش کی میں تم سے تالیا کی بات کر رہی ہوں اور تم نو نو گو بیک گو بیک وہ تیزی سے بولا تم نے کہا نینی کا شوہر تمہیں کیسے معلوم وہ اس کا شوہر تھا میں پتہ نہیں وہ گنگ رہ گئی پولیس رپورٹ میں تھا شاید ظاہر ہے وہ اس کا شوہر بوائے فرینڈ کچھ ہوگا مگر پولیس رپورٹ میں اس آدمی کا کوئی ذکر نہیں تھا ان دونوں کی لاشیں میں نے دیکھی تھی صرف میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا سوائے تمہارے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس آدمی کا نینی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور تم نے کہا تھا تم نہیں جانتی فاتح تم کیا کہہ رہے ہو میں تو غصے میں مثال دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ سامنے کھڑا اس کا چیف آف اسٹاف اسے میٹنگ کے لیے بلا رہا تھا وقت کم تھا اس کا ذہن جیسے الفاظ کے سمندر کے بھور میں گم ہو رہا تھا اچرام میں تم سے فارغ ہو کے بات کرتا ہوں اس نے فون رکھ دیا کوریڈور میں اس کے اٹھتے قدم بھاری تھے بے حد بھاری وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا ساری دنیا ارد کے سلو موشن میں رواں دواں نظر آ رہی تھی آوازیں بھاری ہو کے سنائی دے رہی تھی ایسے میں چند الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے اس کا قاتل اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے کانفرنس روم کے دروازے پہ وہ اسی کھڑی نظر آئی تھی ہیئر بینڈ پہنے اداس لڑکی جس کے سفید فراک پہ سامنے کو خون لگا تھا اس کی کن پٹی سے بھی خون بہ رہا تھا اور وہ گلا امیز نظروں سے دروازے کے قریب آتے فاتح کو دیکھ رہی تھی ڈیڈ آپ کو میری پسندیدہ فیری ٹیل کیسے بھول گئی ہمیں الگ ہوئے کیا اتنے برس بیت گئے وہ سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا دروازہ کھول رہا تھا وہ باہر رہ گئی اور وہ اندر آ گیا مگر اس کا ذہن ابھی تک ماؤسا تھا جیسے اس میں بہت شور برپا ہو جیسے اس میں خوفناک سی خاموشی چھا گئی ہو میٹنگ میں اشر کچھ کہہ رہا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کے ہاتھ ہلا کے فاتح کو صرف اس کے لب ہلتے محسوس ہو رہے تھے وہ گال تلے انگلی جمائے اشر کو دیکھ رہا تھا مگر نظریں اشر کے پیچھے کھڑی آریانہ پہ جمی تھی کیا ہمیں بچھڑے اتنے برس پیت گئے ڈیٹ میٹنگ ختم ہوئی تو وہ ایک لفظ کہے بنا اٹھا اور باہر چلا گیا قدم اٹھا کہیں رہا تھا پڑ کہیں رہے تھے کوریڈور میں لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے کاتے نے چلتے چلتے جیب سے وہی پرچی نکالی اور اس کی سلوٹیں سیدھی کی اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فری تیل میں ہے کوئی اور ہوتا تو ایک لمحے میں سب واضح ہو جاتا مگر وہ فاتح تھا اور سامنے اسرا تھی ایک لمحے میں سب واضح نہیں ہو سکتا تھا اس نے پرچی مروڑ کے جیب میں رکھ دی سنو وائٹ کے لیے جلاد اس کی ستیلی ماں نے بھیجا تھا مگر یہاں وہ اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا صرف ایک خیال ذہن کو مفلوج کر رہا تھا اسرا نینی کے شوہر کے بارے میں کچھ جانتی تھی اور اسے چھپا رہی تھی اتنا عرصہ وہ آفس میں واپس آیا تو کارمن نے چوکھٹ سے جھانکا سر ابھی دس منٹ میں آپ نے پارلیمنٹ کے لیے نکلنا ہے اور آؤٹ وہ کرسی کی طرف جاتے ہوئے دھڑا تھا کارمن گڑبڑا کے پیچھے ہوئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا اس نے ٹائی ڈھیلی کی اور فون اٹھایا وہ اس بات کو کلیئر کیے بغیر اگلا کام نہیں کر سکتا تھا تم آریانہ کی نینی کے بارے میں اور کیا جانتی ہو جو تم نے مجھے نہیں بتایا کال ملتے ہی وہ درستی سے بولا تھا ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگا رکھا تھا دوسرے سے ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا میں کچھ نہیں جانتی اسرا سنبھل چکی تھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرے منہ سے پتا نہیں کیا نکلا کہ جب اس آدمی کی کار ملی تھی تو میں نے اور پولیس نے سینکڑوں دفعہ تم سے پوچھا تھا اگر اس نینی کا کوئی مرد رشتے دار یا دوست اس سے ملنے آتا تھا اور تم نے کہا تھا کہ تم نے چھان پٹک کے اس نینی کو ہائر کیا تھا اس کا کوئی بوائے فرینڈ تک نہیں تھا تم جانتی تھی مجھے ایسی نینی نہیں پسند جس کی یوں تعلقات ہوں فاتح مجھے نہیں پتا وہ آدمی اس کا کیا لگتا تھا تم نے کہا تھا کہ نینی کے ساتھ ایک آدمی کی لاش بھی تھی تو میں نے اندازہ سا لگایا کہ وہ اس کا شوہر ہوگا تم مجھ پہ کس چیز کا شک کر رہے ہو وہ اس پہ معلومات چھپانے کا شک کر رہا تھا اس سے نینی کو ہائر کرنے میں غلطی ہوئی تھی اور ضرور کوئی مشکوک آدمی آتا جاتا ہوگا مگر اسلا نے اسے نظر انداز کیا اور جب خمیازہ بکتنا پڑا تو اس نے اپنی غلطی چھپا دی تم جانتی ہو میں تم پہ کس چیز کا شک کر رہا ہوں وان فاتح وہ درد سے چلائی تھی کیا آریانہ کی موت کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے ہر چیز اتنے برسوں سے اسی کے گرد کیوں گھومتی ہے وہ مر گئی ہے فاتح مگر میں تو زندہ ہوں وہ ہماری بیٹی تھی وہ دان پیس کے غرایا ہماری نہیں وہ صرف تمہاری بیٹی تھی وہ بھی برہمی سے چلائی میں نے اتنے سال اسے پالا اس کا خیال رکھا مگر آخر میں تم نے مجھے کیا سلا دیا کہ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو میں شک نہیں کر رہا مجھے معلوم ہے کہ تم نے اپنی غلطی قبر اپ کی ہے تم تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس آدمی کو میں نے بھیجا تھا کو اغوا کرنے کے لیے تم مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو اور وان فاتح کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے اس نے مڑی تڑی پرچی نکالی اور اس کی شکنیں سیدھی کی تحریر واضح تھی جو بات وہ خود سے نہیں کہہ سکا وہ اسرا نے اتنی آسانی سے کہہ دی تھی بولو جواب دو پھر جیسے اس کی خاموشی پہ وہ بے قرار ہوئی فاتح تم واقعی مجھ پہ شک کر رہے ہو یہ سب تالیہ نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے اس کو تم تم نے بھیجا تھا وہ آہستہ سے بولا تو اس کی آواز مختلف تھی سرد اجنبی اندر تک کاٹ دینے والی اسرا کی روح تک کام تھی فاتح کیا کہہ رہے ہو میری بات سنو میں شام میں گھر آؤں گا ہم تب بات کریں گے ایک آخری بات اس کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہوں گا اس نے کال کاٹ دی اسرا کی کال آنے لگی تو فاتح نے فون آف کر دیا پھر وہ پرچی زور سے پھاڑی دو چار آٹھ اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اسرا نے کہا تھا کیا اسے میں نے بھیجا تھا آریانہ کو اغوا کرنے اس نے یہ نہیں کہا کہ آریانہ کو مارنے کسی دوسرے کے لیے دونوں باتیں برابر تھیں مگر وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اسے صرف اغوا کرنے آئے تھے اس سے مارنے نہیں اسرا نے مارنے کی بات نہیں کی تھی اس نے اپنے بدترین گلٹ کو باہر نکال دیا تھا اس آدمی کو اسرا نے بھیجا تھا نینی بھی اسرا نے رکھی تھی آریانہ کی موت کے بعد سب سے زیادہ خوف اور ڈپریشن کا شکار بھی اسرا ہی رہی تھی سب واضح تھا مگر کون کہتا ہے کہ پہیلی کو حیرت انگیز جواب مل جائے تو دل فوراً سے مان بھی لیتا ہے دل انکار نہیں کرتا بے شک اسے سارا کھیل سمجھ آ جاتا ہے مگر وہ صدمہ وہ بے یقینی وہ اسے بالکل گنگ کر دیتی ہے اس کے سامنے گزرے ماہ و سال کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے وہ کبھی اسرا کا آریانہ سے تنگ پڑ جانا اور اس سے سلوک بدل لینا وہ کبھی آریانہ کا شکایت کرنا کہ اسرا فاتح کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آتی ہے مگر اسے اپنے سامنے کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا تھا اسرا اس بات کو یوں کور کر دیتی کہ اسے لگتا بچے کی تربیت اور بھلائی کے لیے اگر بحثیت ماں وہ سختی کر بھی دیتی ہے تو اچھی بات ہے اور پھر نے شکایت کرنا چھوڑ دی وہ اپنی کتابوں میں رہنے لگی اس کو سنو وائٹ کی کہانی سب سے زیادہ پسند تھی وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ سنو وائٹ ہے اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ خود کو شہزادی سمجھتی ہے بلکہ اس کی بھی ایک ظالم ستیلی ماں تھی جو اس کے باپ کی غیر موجودگی میں اس کے رویے کا بدلہ لیتی تھی وہ اپنا فون بند کر چکا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی کال بند ہونے کے کچھ دیر بعد نے اس نمبر پہ میسج بھیجا تھا جو اسرا کے پاس تھا اسرا کا دل خوف سے کام رہا تھا کہ رات کو جب وہ گھر آئے گا تو جولیانا اور سکندر کے سامنے ان کی ماں کی حقیقت کھول دے گا سب کھل جائے گا اور فاتح کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کو بھی کھو دے گی وہ نڈھال سی صوفے پہ گر گئی اس کے احساب اب ویسے مضبوط نہ رہے تھے جیسے کبھی ہوتے تھے وہ جس شان سے دنیا چھوڑنا چاہتی تھی وہ اس سے شام میں چھین لی جائے گی وہ فاتح کو دیکھ کے جھوٹ نہیں بول سکے گی وہ غلطی پہ غلطی کر رہی تھی اور سارا کھیل اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا تبھی تالیا کا میسج آیا بس ایک لمحے میں اسرا کو علم ہو گیا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ فاتح کو فیس نہیں کر سکتی تھی اسے آج شام سے پہلے اس کھیل کو ختم کرنا ہے آگے کا مرحلہ آسان تھا نوکروں کو گواہ بنانا دولت کو بلا کے اس کے سامنے تالیا پہ شک کا اظہار کرنا اور پھر کیک کا آدھا ٹکڑا کھانا جس پہ آئسنگ کے طور پہ اس نے بہت سا آرسینک چھڑک رکھا تھا ذرا سا ٹکڑا اس نے بچا دیا اور باقی اپنے اندر اتار لیا پھر سوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور گیلی آنکھوں سے چھت کو دیکھنے لگی اس دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے مرنا نہیں چاہتا موت ایک فرار ہے اور اسرا محمود کو ہمیشہ سے فرار کی عادت تھی اپنا جرم چھپانے کے لیے اول روز سے وہ فاتح کو ملیشیا سے واپس امریکہ لے جانا چاہتی تھی اس سے فرار چاہیے تھا مگر جب یہ تسلی ہو گئی کہ آریانہ مر چکی تھی تو چند مہینوں کے لیے اسے لگا کہ وہ حکومت کر سکتی ہے وہ نئی زندگی شروع کر سکتی ہے مگر پھر تالیہ نے اسے سب کچھ چھین لیا تالیہ مراد نے اسے حکمرانی کا کی خواہش اس کا شوہر اس کے بچے سب چھین لیے اس کا دل مردہ کر دیا اور اب اب تالیا اس کی سزا بھگتے گی اسرا ایک دیوی کی طرح مرے گی اس کے بچے اس کو ہمیشہ مظلوم سمجھیں گے ایک ہیروئن اور تالیا اس جال سے کبھی نہیں نکل سکے گی جو اسرا نے اس کے لیے بچھایا تھا وہ کرسی پہ بیٹھی تھی سر پیچھے ٹکا رکھا تھا اور نظریں چھت سے لٹکے فانوس پہ جمی تھی اس کی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس وقت اسرا کو عجیب سا احساس ہونے لگا اس نے خود کو کیوں مار دیا اس نے میدان تالیا کے لیے کیوں چھوڑ دیا وہ بی این کی نائب صدر تھی اس کے پاس دولت تھی گھر تھا بچے تھے اس نے ان سب کو کیوں چھوڑ دیا نہیں یہ سب غلط ہو رہا تھا اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے لڑنا چاہیے تھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی اسے ناک سے خون نکلتا محسوس ہوا اسے وہ خوف محسوس ہوا جو مرنے سے پہلے ہر خودکشی کرنے والے کو ہوتا ہے وہ سب کچھ ریورس کر لینے کی آخری خواہش مگر تب تک اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا وہ اٹھ نہیں سکی گردن دائیں طرف ڈھلک گئی اسے اب کرسی کے ساتھ آریانہ کھڑی نظر آ رہی تھی اس کے سفید لباس پہ خون لگا تھا مگر وہ مسکرا رہی اس کے ہاتھ میں ایک ادکھایا سیب تھا اسرا کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس سیب کی بائٹ لیتی رہی پھر ہون بند کیے اسے چباتی جاتی وہ جب تک گھر آیا گھر میں ہجوم پہلے سے اکٹھا تھا پولیس پیرامیڈکس اشر اور دولت جو شام سے اسرا کو بار بار کال کر رہا تھا اور ملازم نے جب فون اٹھا کے اس کی بیہوشی کا بتایا تو وہ فوراً آ گیا تھا مگر سب کو دیر ہو چکی تھی اسرا محمود جا چکی تھی جب بان فاتح نے اس کی ناش دیکھی اس کا سفید چہرہ اور اس چہرے کے تاثرات تو اس کا دل عجیب ویرانیوں میں گرتا چلا گیا اسرا نے آریانہ کے لیے اغوا کار بھیجے اسرا اتنے سال اس سے جھوٹ بولتی آئی تھی کہ سب باتیں سانوی ہو گئیں انسانی موت اپنے اندر خود اتنی بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ جو کسی بھی زندہ انسان کا دل دہلا دیتی ہے ایک احساس زیاں ایک خلا ایک ملال سا رہ جاتا ہے اسرا محمود فاتح کو فیس کیے بنا اس سے معافی مانگے بنا ایک ہی لمحے میں اپنے لیے اس کی معافی لکھوا گئی تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ اسٹریچر کے گرد شکستہ سا کھڑا تھا وہ سب اپنی اپنی کہہ رہے تھے موت کی وجہ زہر یہ وہ اور تبھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے اوپر کوئی ہے اس نے نگاہ اٹھائی تو وہ وہاں کھڑی تھی سیاہ ٹوپی اور سیاہ لبادے میں اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھیں ان کی نگاہیں ملی اور وان فاتح کی ساری حسیات جاگنے لگی بھاگ جاؤ تالیا اس نے اسے اشارہ کیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی خاموش تھی تاریخ آسمان خاموشی سے شہر کی گلیوں میں بھاگتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا ایک ٹیکسی سے دوسری بدلتی ایک گلی سے دوسری میں مڑتی وہ بھاگتی بھاگتی اپنے گھر تک آ پہنچی تھی اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا زیادہ سے زیادہ دس منٹ میں پولیس یہاں ہوگی اسے جو کرنا تھا اسی وقت میں کرنا تھا تالیہ مراد نے کئی سال تک اس بات پہ تحقیق کی تھی کہ پولیس اس کے گھر تک کتنی جلدی پہنچ سکتی ہے کون سا اسٹیشن یہاں سے کتنا دور ہے ایک خوف سا تھا کہ کبھی وہ دن آئے گا جب اسے پولیس سے بھاگنا پڑے گا یہ نہیں معلوم تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ایسا ہوگا مگر یہ معلوم تھا کہ اگر ایسا ہوا تو کیا کرنا تھا اور جو اسے معلوم تھا اسے آج اس کی جان بچانی اس نے گیلے جوتے ڈور میٹ پہ اتارے اور اپنے ٹرینر پیروں میں پہنے پھر بیسمنٹ میں کھلنے والے دروازے تک آئے فنگر پرنٹ سے اسے کھولا اور سیڑھیاں پھلانگتی نیچے کو لگ بیسمنٹ کو وہ عرصہ ہوا خالی کرا چکی تھی اپنے پچھلے امال کے تمام ثبوتوں اور نشانیوں سے پاک اب وہاں صرف ایک شے موجود تھی اس نے بھاری میز کھولی فرش سے ایک لکڑی کا پلینک اٹھایا اور نیچے ہاتھ ڈالا خفیہ خانے میں ایک سیاہ بیگ رکھا تھا تالیہ نے وہ بیگ اٹھایا اور زپ کھولی اندر تین پاسپورٹ تھے نوٹوں کے چند بنڈل گن چاقو ایک کپڑوں کا جوڑا دو کریڈٹ کارڈ چند دستاویزات رکھے تھے ویگ لینس گلاسز نیا فون چارجر پاور بینک اور چاکلیٹ بار یہ اس کا گو بیگ تھا برسوں سے وہ اس لمحے کے لیے تیار تھی اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا مگر کسی ریہرسل شدہ عمل کی طرح تمام اعضا تیزی سے کام کر رہے تھے اس نے بیگ کندھے پہ ڈالا گھر کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی پولیس کے سائرن پس منظر میں سنائی دے رہے تھے اب وہ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی خود سر پہ گرائے آنکھوں پہ نظر کا چشمہ پہنے اس نے ماحولیاتی آلودگی سے بچنے والا سبز ماسک ناک پہ جما رکھا تھا یہاں کیل میں بہت سے لوگ ایسے ماسک پہن کے گھما کرتے تھے ایک فون بوتھ پہ وہ رکی اور ریسیور اٹھا کے ایک نمبر ملایا حسب متوقع آگے سے وائس میل آن کی داتن وہ پھولے تنفس کے درمیان کہہ رہی تھی پولیس میرے پیچھے ہے اس لیے تمہارے ریگولر نمبر پہ کال نہیں کر سکتی وہ ٹیپ ہو رہا ہوگا اب میری بات دھیان سے سنو وہ دائیں بائیں احتیاط سے دیکھتی سرگوشی میں کہنے لگی وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسرا کو مارا ہے مگر میں نے اسے نہیں مارا تمہیں کوئی کچھ بھی کہے اس کی بات کا اعتبار مت کرنا اپنے دل کی سننا میں مشکل میں ہوں اس کی آواز بھیگنے لگی چند گہری سانسیں سے اندر کھینچیں کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں وقت میں تین چار ماہ آگے نکل جاتی اس ملک سے دور شاید جاپان کی طرف مگر ابھی ابھی مجھے سنگاپور جانا ہے مجھے کریم پاسپورٹ چاہیے وہ ہدایات دے رہی تھی تم صبح گیارہ بجے تک اپنے گھر سے نہیں نکلو گی ٹھیک گیارہ بجے تم اپنے گھر کے باہر والے ہمارے مخصوص ڈراپ باکس میں پاسپورٹ رکھ دو گی میں وہاں سے اٹھا لوں گی مگر میں تم سے مل نہیں سکوں گی اور دھیان کرنا پولیس کو نہیں علم ہونا چاہیے اس کے بعد تم بھی ملک چھوڑ دینا اور میں میں سنگاپور سے آگے نکل جاؤں گی مگر وہ گیلی آواز سے مسکرائی کبھی ہم دوبارہ ضرور ملیں گے کسی اور زمانے کسی اور موسم میں سمندر کنارے کچی مچھلی کا شکار کرنے ہم ضرور ملیں گے داتے اس نے فون بند کیا آنکھیں رگڑی خود برابر کی اور تیزی سے بس کی طرف بڑھ گئی حالم کا بنگلہ رات کے اس وقت روشنیوں میں نہایا ہوا تھا باہر کھڑی پولیس موبائلس کی جلتی بجھتی روشنیوں اور آوازوں نے ساری اسٹریٹ کو خوف و حراس میں مبتلا کر رکھا تھا دروازے کھلے تھے سیڑھیوں سے اوپر نیچے پولیس اہلکار آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے چند منٹوں میں انہوں نے تالیا کا سارا گھر الٹ کے رکھ دیا تھا لاؤنج کے وسط میں دولت کھڑا تھا ہاتھ پہلوؤں پہ جمائے وہ ناخوش سا نظر آتا تھا گھر کیئر ہے سر ایک اہلکار نے آ کے اطلاع دی تو دولت نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا ظاہر ہے اسے معلوم تھا ہم آ رہے ہیں وہ بھاگ چکی ہے بات سنو سب ایوری ون اس نے تالی بجائی تو اوپر نیچے پھیلے اہلکار ہاتھ روک کے اس کی طرف متوجہ ہوئے میری ابھی وزیر اعظم صاحبہ سے بات ہوئی ہے اسرا محمود ایک ہائی پروفائل خاتون تھی اور ان کی موت کوئی عام بات نہیں ہے پردھان منتری نے تالیہ مراد کی فوراً گرفتاری کا حکم دیا ہے وہ دائیں بائیں سر گھماتا ایک ایک کو دیکھتا سختی سے کہہ رہا تھا ایک گھنٹے میں پولیس کے ہر ناکے شہر کی ہر انٹری ایگزٹ ہر تھانے اور ایئرپورٹ پہ تالیا کی تصاویر بھیج دو شہر کی ہر پولیس پیٹرول یونٹ کو اس کا حلیہ اور تصویر ملنی چاہیے اس کے گھر کے ارد گرد سی سی ٹی وی سے اس کی نقل و حرکت کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو اس کے تمام دوستوں کے فون ٹیپ کرو وان فاتح کا بھی وہ کسی سے رابطہ ضرور کریں گی وہ اب کن پٹی پہ انگلی رکھے سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا تالیہ مراد کو اگر میں جانتا ہوں تو اس کا اگلا اسٹیپ اس نے روک کے سوچا تالیہ کیا کرے گی فرار وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی وہ مسکرا کے بولا تھا اور ہمیں اس شہر کے ہر دروازے پہ پہرا لگا دینا ہے وہ کہہ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی اس نے بات روک کے موبائل کان سے لگایا بولو زاہد دوسری جانب اس کا اینالسٹ ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہا تھا سر ایک اطلاع ہے انالسٹ دبے دبے جوش سے کہنے لگا یاد ہے ہم نے تالیہ کی کیس انویسٹیگیشن کے دوران اس کی دوست لیانا صاحب جی کی فائل تیار کی تھی مجھے اس دوران لیانا کا ایک ایسا فون نمبر ملا تھا جو اس کے گھر کے علاقے میں مخصوص وقت کے لیے آن ہوتا تھا یہ نمبر اس کے نام پہ نہیں ہے اور مجھے اس سے غرض نہیں ہے تم نے وہ نمبر کیسے ڈھونڈا مجھے یہ بتاؤ اس نمبر پہ تالیہ نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے دولت نے افتا کے بات کر دی یس سر وہ دبے دبے جوش سے بولا وہ نہیں جانتی کہ ہم اس کا نمبر ٹیپ کر رہے تھے اس نے وائس میل میں پیغام چھوڑا ہے میں آپ کو سنواتا ہوں دولت چند لمحے تک اس پیغام کو سنتا رہا جو تالیا نے داتن کے لیے چھوڑا تھا پھر اس نے فون رکھا اور ٹیم کو مخاطب کیا چینج آف پلان ہم اس کے گرد گھیرا تنگ ضرور کریں گے مگر ابھی تالیا کے ملوث ہونے کی خبر میڈیا پہ نہیں دیں گے وہ سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتی ہے یہ پتہ ابھی ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے ارلیانہ صابری کو ابھی ہم گرفتار نہیں کریں گے وہ تالیہ تک پہنچنے کے لیے ہمارا واحد لنک ہے وہ آس اور استراب کے درمیان کہہ رہا تھا امید ہے کہ تالیہ اس کے گھر کے قریب جائے گی نیا پاسپورٹ اٹھانے ہمیں لیانا کے گھر کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے اور صبح تک اپنی کاروائیوں کو خاموش رکھنا ہے تالیہ مراد اس وقت خوف کا شکار ہے اور ایسا انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہے ہم تالیہ کی غلطی کا انتظار کریں گے اس سے تالیہ کی فون کال میں عرصہ بعد وہی خوف محسوس ہوا تھا جو قید کے ان پانچ دنوں میں اس کے چہرے پہ نظر آتا تھا وہ جس چیز سے ڈرتی تھی وہی اس کے سامنے آ گئی تھی بہت اچھے وہ تالیہ مراد کے گرد ایسا گھیرا بنانے جا رہا تھا جس کو وہ توڑنے کی کوشش میں غلطیاں کرے گی بلی اور چوہے کا کھیل شروع ہونے والا تھا اگلی صبح آسمان نے دیکھا کہ ایک بڑے سبزہ زار پہ اسرا محمود کے جنازے کی رسم ادا کی جا رہی تھی لوگوں کا ایک منظم ہجوم وہاں کھڑا تھا قطار میں لوگ باری باری آتے اور مرکزی جگہ پہ کھڑے فاتح سے ہاتھ ملاتے تعزیت کرتے دعا دیتے اور آگے بڑھ جاتے وہ سر کے خم سے ان کی تعزیت وصول کرتا شکریہ ادا کرتا اور پھر ایک ویران نظر اپنے دونوں بچوں پہ ڈالتا جو اس کے دائیں طرف کھڑے تھے دونوں نے اب زاروں قطار رونا بند کر دیا تھا جو لیانا صرف شل تھی اور سکندر بار بار سر جھکا کے گیلی آنکھیں پونچھتا فاتح ایک ہاتھ سے لوگوں سے ہاتھ ملاتا اور دوسرا سکندر کے کندھے پہ جمائے ہوئے تھا جولیانا کے اس طرف اشر کھڑا تھا ان سب کے چہرے آج سوگوار تھے خاندان کی ایک خاتون بچوں کو اپنے ساتھ دوسری طرف لے گئی تو اشر اس کے کندھے کے برابر آ کھڑا ہوا آپ ٹھیک ہیں آبنگ میں جانتا ہوں کاکا اور آپ کے اختلافات تھے اور میرے اور اسرا کے کوئی اختلافات نہیں تھے عرش وہ ایک بہت اچھی بیوی اور ماں تھی اس نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جس سے میں ہرٹ ہوا ہوں اشر نے نظروں کا رخ موڑ کے اسے دیکھا وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اس نے جیسے سارے حساب کتاب ختم کر ڈالے تھے اشر کو خیال گزرا کہ آخری دنوں میں وہ دونوں کافی بہتر ہو چکے تھے فاتح نے اسے نائب پرسن بھی بنا دیا تھا واقعی اب ان کے درمیان کوئی تلخی نہیں وہ واپس تعزیت کرنے والوں کے ساتھ مگن ہو گیا فاتح دولت اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تو فاتح نے چونک کے گردن بولی پھر اس کی شکل دیکھ کے ماتھے پہ بل پڑ گئی واپس چہرہ سیدھا کر کے زیر لب بولا تمہاری تفتیش کہاں تک پہنچی اسے اس کی آمد شدید ناگوار گزری بہت جلد تالیہ مراد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو گئی وہ دونوں نامحسوس طریقے سے وہاں سے ہٹ گئے اب تعزیت کرنے والوں سے قدرے فاصلے پہ وہ گھاس پہ آمنے سامنے کھڑے تھے یہ سب نے نہیں کیا تمہیں کیسے معلوم اگر تم تعصب کا چشمہ اتار دو تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا وہ یہ نہیں کر سکتی اس کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے اچھا دولت تن سے بولا کس نے پھنسایا ہے اسے یہ معلوم کرنا تمہاری جاب ہے سرکار اسی کے پیسے دیتی ہے تمہیں جاؤ اور معلوم کرو ناگواری سے کہہ کے وان فاتح آگے بڑھ گیا دولت نے ضبط سے گہری سانس بھری اور پھر گھڑی پہ وقت دیکھا دس بج رہے تھے اسے داتن کے گھر سے چند فرلام دور مقررہ جگہ پہ پہنچنا تھا تالیہ مراد اپنا پاسپورٹ اٹھانے آنے والی ہوگی وان فاتح اب قطار میں آئے لوگوں سے تعزیت وصول کر رہا تھا اگلا شخص ایڈم تھا فاتح نے اسے ہاتھ میں لایا تو وہ قریب آ کے آہستہ سے بولا مجھے بہت افسوس ہوا سر مجھے بھی ایڈم اس نے گہری سانس لی میں اور میرے بچے اس ٹراما سے کیسے نکلیں گے مجھے نہیں معلوم میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ آپ اس سے نکل آئیں اللہ تعالیٰ دل سے مانگی ساری دعائیں پوری کرتا ہے پھر اس نے چہرہ آگے کو جھکایا اور پریشانی سے پوچھا سر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیتالیہ یہ اس نے نہیں کیا فاتح نے سختی سے آہستہ آواز میں دہرایا ایڈم چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر اس نے اس بات میں میں سر سر، ہلا دیا۔ کورس جانتا ہوں پھر سر کو خم دے کر آگے بڑھا تو کچھ سوچ کے کے وان فاتح اس پیچھے آیا دونوں ہجوم سے ذرا دور کھانس پہ چلے آئے تو فاتح نے اسے پکارا وہ چونک کے مڑا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے ایڈم تم تالیا کو ڈھونڈو لیانا صابری سے پوچھو یا کسی اور سے کچھ بھی کرو مگر اس کو ڈھونڈو اور اور اور اس سے کہو کہ وہ روپوش نہ ہو سامنے آ جائے آپ چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دے دے اس جرم کے لیے جو انہوں نے کیا ہی نہیں وہ حیران ہوا ہاں کیونکہ بھاگنے سے وہ مزید مجرم لگ رہی ہے ایک دفعہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دے تو میں اس کو بچا لوں گا کیونکہ وہ بے گناہ ہے میرا ان سے رابطہ نہیں ہے مگر میں ان کو یہ مشورہ نہیں دوں گا پہلے ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنا ہے جس نے ان کو پھنسایا ہے ایڈم کا پلان مختلف تھا اصل قاتل کے خلاف ثبوت پولیس کو دینی ہے تاکہ چیتالیہ کا نام کلیئر ہو جائے اور وہ واپس آ سکے پھر وہ رکا آئی ایم سوری اگین جو میں نے کہا ہے وہ اس تک پہنچا دو اس نے دو ٹوک کہہ کے بات ختم کر دی وہ واپس آیا تو اشر نے ناگواری سے اس کے قریب سرگوشی کی آپ اس لڑکی کا دفاع کیوں کر رہے ہیں اس نے میری بہن کو مارا ہے اس نے ایڈم اور فاتح کی بات کا کوئی ٹکڑا سنا تھا تالیہ بے گناہ ہے اس نے اسرا کو نہیں مارا اور اگر تم اس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے دوبارہ اس موضوع پہ بات نہ کرنا وہ کہہ کے آگے بڑھ گیا اس نے تالیا کی ای میل آج صبح پڑھی تھی نہ پڑھتا تبھی اسے یقین تھا کہ وہ کیکس تالیا نہیں بھیجتی وہ کسی کی جان کبھی نہیں لے سکتی ساری بات یہیں آ کے ختم ہو جاتی تھی لیانا صابری کے گھر سے چند فرلانگ دور ایک پینٹرز کمپنی کی وین کھڑی تھی باہر سے دیکھ کے لگتا تھا وہ کسی گھر میں پینٹ کرنے آنے والوں کی وین ہے البتہ اس کے اندر کا ماحول اکثر مختلف تھا وہاں کرسیاں تھیں کتار میں اسکرینس نصب تھیں جن کے آگے تکنیکی امور میں ماہر انالسٹ بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے خالی جگہ پہ دولت ٹہل رہا تھا بار بار وہ گھڑی دیکھتا گیارہ بج کے پانچ منٹ ہو گئے ہیں لیانا گھر سے نہیں اب وہ پاسپورٹ کیسے دے گی ہم اس کے گھر کے باہر رات سے موجود ہیں وہ رات سے گھر سے نہیں نکلی ایک اینالسٹ نے گردن موڑ کے اسے بتایا تھا اس کے دونوں فونز آن ہیں اور ان کی لوکیشن گھر کے اندر کی ہی آ رہی ہے یعنی وہ اندر ہے اس سے اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا دولت خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا وہ شدید مسترب نظر آتا تھا اوکے ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے وہ رکا اور کان میں لگے آلے پہ اپنی اے ٹیم کو بزور قوت لیانا کے گھر کے اندر جانے اور اسے گرفتار کر کے لانے کا حکم دینے لگا سر گھر کلیئر ہے دس منٹ بعد لیانا کے گھر کا دروازہ توڑ کے داخل ہونے والا اہلکار بتا رہا تھا اس کے دونوں فون بیڈ روم میں پڑے ہیں چارجنگ پہ وہ فرار ہو چکی ہے دولت نے زور سے کرسی کو بورڈ سے ٹھوکر ماری وہ کب فرار ہوئی تم لوگ رات سے گھر کے چاروں طرف تھے ہم تالیہ کے اس پیغام کے قریباً پچیس منٹ بعد یہاں پہنچے تھے وہ اپنے فون یہیں چھوڑ کے ہمارے آنے سے پہلے ہی فرار ہو چکی ہوگی سر اس کا اینالسٹ مایوسی سے بتا رہا تھا لیکن اب وہ تالیہ کو پاسپورٹ کیسے دے گی ایک دوسرے اینالسٹ نے کہا تو دولت چونکا ٹھوکر مارنے سے اس کا پیر درد کرنے لگا تھا مگر اسے ایک فکرے نے اسے سب بھلا دیا تالیہ مراد کو پاسپورٹ کیوں چاہیے تھا ملک سے بھاگنے کے لیے سر اس نے پہلے سے ہنگامی صورتحال کا انتظام کیوں نہیں کیا پاسپورٹ پیسے نئی شناختیں اس کے پاس اس کا اپنا گو بیگ ہر وقت ہونا چاہیے تھا ایک منٹ وہ ریکارڈنگ وہ دوبارہ چلاؤ وہ تیزی سے ماتحت کی کرسی کے قریب آیا اور جھک کے اس کی اسکرین پہ جھانکا ماتحت نے چند پریس کی تو رات والی کال کی ریکارڈنگ چلنے لگی پہلے دولت نے اس ریکارڈنگ میں جس چہ پہ سب سے زیادہ غور کیا تھا وہ تادیا کی آواز بھیگی خوف سے لبریز آواز جس میں کپ کپاہٹ تھی ایک سیاد کو شکار کی ایسی آواز سن کے لطف آتا تھا وہ اس سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکا مگر اب اب وہ الفاظ سن رہا تھا تمہیں کوئی کچھ بھی کہے اس کی بات کا اعتبار نہیں کرنا تالیہ کی آواز اسپیکر میں گونج رہی تھی دولت نے بے دردی سے اپنا لب کاٹا کیا اس کی باتوں کا وہی مطلب تھا جو وہ نظر آتا تھا کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں وقت میں تین چار ماہ آگے نکل جاتی جاپان کبھی ہم دوبارہ ضرور ملیں گے کسی اور زمانے میں کسی اور موسم میں سمندر کنارے مچھلی کا شکار کرنے پرانے وقتوں کی طرح ہم ضرور ملیں گے داتے دولت ماتھے پہ بل ڈالے سیدھا ہوا اس نے کہا وقت کی چابی ماتحت نے مڑ کے اسے دیکھا سر آپ کو معلوم تو ہے چیتالیہ کی تھیوری جو انہوں نے پروسیکیوٹر احمد نظام کو بتائی تھی کہ وہ وقت میں پیچھے گئی تھی اور پیچھے نہیں اس نے کہا وہ وقت میں آگے جانا چاہتی ہے وہ پہلوؤں پہ ہاتھ جمائے کرسیوں کے پیچھے ٹہلنے لگا اس نے لیانا کو پاسپورٹ کے لیے فون نہیں کیا تھا اس کو معلوم تھا کہ ہم کال ٹیپ کر رہے ہوں گے اس کو صبح یہاں نہیں آنا تھا تو پھر اس نے یہ کیوں کیا اگر ہم یہ کال نہ سنتے مڑ کے گھور کے انالسٹ کو دیکھا اگر تم مجھے یہ کال نہ سنواتے تو میں اسی وقت لیانا صابری کی گرفتاری کا حکم دے رہا تھا میں تالیہ کے فرار کی خبر ہر جگہ چلانے جا رہا تھا مگر اس کال نے ہمیں روک دیا دونوں کو موقع پہ پکڑنے کی خواہش نے ہمیں روک دیا وہ لیانا کو بھاگنے کا وقت دے رہی تھی وہ جانتی تھی کہ دولت کا خواب کیا ہے تالیہ کو خوف زدہ دیکھنا کون ومن نے اس کو ایک خواب دکھایا ایک دل فریب سراب جس کی تعقب نے اس کو جھانسا دے ڈالا یعنی صرف تالیہ مراد نے لیانا سے نہیں ملنا تھا اور اس سوال پہ ٹہلتا ہوا دولت رکا اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا ہوں ہوں تالیہ کے پاس لیانا سے رابطے کے لیے یہی ایک نمبر تھا اسے اس سے بات بھی کرنی تھی اور اسے خوف بھی تھا کہ پولیس اسے ٹیپ کر رہی ہوگی اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے وہ واقعی کال میں لیانا کو ملاقات کے لیے بلا رہی تھی مگر کہاں وہ خود دوبارہ اسکرین تک آیا اور جھک کے کی پریس کی ریکارڈنگ پھر سے چلنے لگی کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں وقت میں تین چار ماہ آگے چلی جاتی جاپان اس نے اسٹاپ کا بٹن دبایا اور دھیرے سے سیدھا ہوا چار ماہ کے بعد جاپان میں کیا ہوتا ہے چار ماہ بعد اینالسٹ نے انگلیوں پہ حساب کیا کچھ بھی نہیں چار ماہ بعد اپریل ہے سر اور بس اس ایک لمحے میں پزل میں سارے ٹکڑے اپنی جگہ پہ آن گرے ساکورا ہانامی دولت بڑبڑایا مارچ اپریل میں جاپان میں ساکورا ہانامی شروع ہو جاتا ہے وین میں خاموشی چھا گئی سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دولت نے البتہ کراہ کی کن پٹی چھوئی تھی اسے جاپان نہیں جانا تھا دولت نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا وہ اسے دی کیوب میں بلا رہی تھی دی کیوب وہ جاپانی ریسٹورانٹ ایک اہلکار نے چونک کے کہا ہاں کیونکہ اس نے کہا وہ لیانا کے ساتھ کچی مچھلی کا شکار کرنا چاہتی ہے اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی اینالسٹ نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا کورس دو کیوب دو چیزوں کے لیے مشہور ہے سوشی اور ہانامی اس ریسٹورانٹ کے جاپانی مالک نے اس کو ہانامی کے رنگوں سے سجا رکھا ہے اور وہاں دیواروں پہ جیپنیز ہانامی کے مناظر تھری ڈی پہ چلائے جاتے ہیں وہاں جا کے لگتا ہے کہ آپ وقت میں چار ماہ آگے جاپان میں چلے گئے ہیں اور آپ کے ارد گرد چیری بلاسم کے سیزن ہے اور چیری بلاسم کے پھول گر رہے ہیں دولت نے تلخی سے کہتے ہوئے دوبارہ کرسی کو ٹھوکر ماری اب کی کرسی الٹ کے پرے جا گری میں ابھی ایک ٹیم کو ریسٹورینٹ میں بھیج رہا ہوں ماتحت نے جلدی سے فون اٹھایا مگر دولت نے افسوس سے سانس پھیری ضرور بھیجو مگر وہ کئی گھنٹے پہلے لیانا سے ملاقات کر کے وہاں سے رو پوش ہو چکی ہوگی تالیہ مراد ہم سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہتی ہے چند گھنٹے قبل پچھلی رات میں واپس جاتے ہیں داتن کے لیے پیغام ریکارڈ کروا کے تالیا فون بوتھ سے نکلی سر پہ ہڈ برابر کی آنسو پونچھے اور اندھیرے میں بس کی طرف بڑھ گئی بس میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تالیا کی آنکھوں میں اب اسپاٹ سا تاثر تھا وہ بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتی تھی اگر اس کا اندازہ درست تھا تو داتن آدھے گھنٹے تک ڈی کیوب پہنچ جائے گی پولیس اگر کال اسٹیپ کر رہی تھی اور پیغام کو کوڈ بھی کر لے تبھی ان کو ڈی کیوب پہنچنے تک وہ دونوں وہاں سے جا چکی ہوں گی کیل کے دل میں واقع یہ ریسٹورانٹ اندر سے نیم اندھیر سا تھا ایک گول سا ہال جس کے وسط میں لکڑی کا جھونپڑا بنا تھا جھونپڑے کے اندر سٹنگ ایریا تھا مدھم موسیقی چل رہی تھی اور کھانا سرو کیا جا رہا تھا مارچ اپریل میں اس ریسٹورانٹ میں ہنامی فلیورنگ شروع ہو جاتی تھی اور بوڑھا جاپانی مالک اس جگہ کو گلابی رنگوں سے سجا دیتا تھا مگر ابھی چونکہ سرما تھا اس لیے یہاں ہنامی کی محض چند ایک نشانیاں موجود تھیں ساکورا جاپانی زبان میں چیری بلاسم کو کہتے ہیں ایک نرم و نازک سا پھول جو چیری کے تناور درختوں پہ اگتا ہے اس پھول کی عمر کم ہوتی ہے یہ چند دن تک درختوں پہ رہتا ہے اور پھر گر جاتا ہے جب یہ پھول گرتے ہیں تو جاپان کی سڑکوں کے کناروں پہ گلابی تہیں سی بچ جاتی ہیں مگر گرنے سے قبل چند دن کے لیے جب سکورا کے پھول درختوں پہ کھلے رہتے ہیں تو یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے جاپان میں دفتروں اور کاروبار سے خاص چھٹی دی جاتی ہے سیاح دور دور سے آتے ہیں فیملی سارے کام چھوڑ کے باہر نکل آتی ہیں اور لوگ جگہ جگہ لگے چیری بلاسم کے درختوں کا نظارہ کرتے ہیں کھلی فضا میں کھڑے ہو کے ان نرم و نازک پھولوں سے لدے درختوں کا نظارہ کرنا ہانامی کہلاتا ہے جاپان میں یہ بہار کے ایک قومی تہوار کا درجہ رکھتا ہے آہستہ آہستہ یہ کوریا اور ملیشیا جیسے دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو چکا تھا جہاں چیری بلاسم پائے جاتے ہیں مگر اصل ہانامی صرف جاپان میں ہوتا ہے اس لیے ملیشیا میں جاپان کا منظر نامہ کھینچنے کے لیے بی کیوب میں موسم بہار میں جاپان کے چار بڑے شیف جمع ہوتے ہیں جو چند دن کے لیے یہاں خاص سوشی تیار کرتے ہیں چیری بلاسم کے پھول جلد ہی گر گر کے سڑک کنارے مر جاتے ہیں اور درخت خالی ہو جاتے ہیں اسی لیے چیری بلاسم دراصل جوانی کے زوال اور زندگی کی ناپائیداری کی طرف اشارہ کرتے ہیں مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوانی میں مر جانے کی علامت ہے البتہ فی الحال بہار دور تھا سرما ہر سو پھیلا تھا اس لیے ریسٹوران قدرے خالی خالی سا تھا ہال کے وسط میں بنے جھونپڑے میں بیٹھی تالیا بار بار گھڑی دیکھتی دفتر بھوڑا جاپانی شیف قریب آیا اور کہوے کی پیالی سامنے رکھی پھر قریب جھکا اور سرگوشی کی اگر پولیس لانا سے پہلے آ جائے تو تم مڑے بغیر کچن میں چلی آنا اور وہاں سے اشارہ کیا تالیا پھیکا سا مسکرائی اور تشکر نے سر ہلایا شکریہ تاؤ اتنی جلدی پولیس یہاں نہیں آئے گی لیکن اگر آ گئی تو میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالوں گی تاؤ نے مسکرا کے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا جو ہوٹ کے حالے میں زرتا پڑ رہا تھا کون تم میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں اور سی سی ٹی وی صبح سے خراب پڑا ہے مسکرا کے وہ آگے بڑھ گیا میں نے سنا تھا تم مجھ سے ناراض ہو خفا سی آواز سنائی دی تو تالیا مراد نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا بھاری بھرکم سی گھنگریالے بالوں والی داتن ماتھے پہ بل ڈالے اس کے سامنے کرسی کھینچ رہی تھی اتنے عرصے بعد اسے دیکھا تھا اور وہ اسے ویسی ہی لگی تھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں میں زندگی سے ناراض تھی داتن نے کوہنیاں میز پہ رکھی اور آگے کو جھکی سنجیدگی سے اسے دیکھا تالیہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے ہم واقعی سمجھے تھے کہ تم ٹھیک ہو اور میں کچھ دوسرے کاموں میں پھنسی تھی میری غلطی ہے کہ میں اسرا کے دھوکے میں آ گئی اور سمجھی کہ تم کمزور لگ رہی ہو کیا ہوا ہے داتن لمحے بھر کو رکی اور پھیکا سا مسکرائی ڈائٹنگ کر رہی ہوں خود ہی تو کہتی تھی کہ وزن کم کرو تالیہ ہلکے سے ہنستی آنکھوں میں پانی آ گیا مجھے تم سے گلا نہیں ہے ہر انسان کو اپنے آپ کو خود بچانا پڑتا ہے میں اس سے بھی نکل آؤں گی تالیہ اس نے بات کاٹ کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہم اس دل دل میں ساتھ گئے تھے ساتھ نکلیں گے تمہارے پاس پاسپورٹ ہے نا ہم آج ہی سنگاپور جا رہے ہیں نہیں داتن صرف تم سنگاپور جا رہی ہو تالیا کا انداز قطعی ہی تھا تاتے نے ابرو بھینچے ہمارا فرار کا پلان کئی سالوں سے وہی ہے تالیہ پہلے سنگاپور اور وہاں سے دبئی سب تیار ہے ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں میں اپنی فیملی کو وہیں بلا لوں گی اور مگر میری فیملی یہی ہے ایڈم یہاں ہے وان فاتح یہاں ہے میں ملک نہیں چھوڑ سکتی مجھے صرف وہ آگے کو جھکی اور آواز مدھم کی کیل میں ٹھہرنے کو جگہ چاہیے کوئی سیف ہاؤس ہاں ایک دو جگہ ہیں میرے پاس لیکن اگر پولیس کل ہو گیا تو میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں داتے میں بوڑھا تاؤ پھر سے ان کے قریب آیا اور سرگوشی نے پوچھا کیا تم لوگ سوشی کھاؤ گے نہیں تاؤ تالیا نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی خود کو بہادر ظاہر کرنے کے باوجود اس کی رنگت زرد پر دی جا رہی تھی میں تمہیں یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتی تالیہ داتن فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی تالیا اداسی سے مسکرائی میں نے اسرا کو نہیں مارا مگر میں بھاگ نہیں سکتی صرف چھپنا چاہتی ہوں کچھ دن کے لیے اور فاتح وہ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں مگر مجھے نہیں معلوم وہ میرے لیے کچھ کر سکیں گی یا نہیں اس کے انداز میں شک تھا داتن نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولی مجھے وان فاتح سے بہت سی باتوں پہ اختلاف ہے مگر تم اپنے دل سے یہ بے یقینی نکال دو تالیہ کہ وہ تمہیں پھر سے اکیلا چھوڑ دیں گے ہم تینوں تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے لیے ہر حد تک جائیں گے تالیا کی داتن پہ جمی نگاہیں بھیگنے لگیں اگر میں اچھائی کا رستہ نہ اپناتی تو یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا میں برائی کے رستے پہ رہتی تو چھپی رہتی نہیں تالیہ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ انسان اس رستے کو ترک نہیں کر سکتا مگر میں غلط تھی انسان سب کر سکتا ہے تم نے درست کیا جو کیا وہ اعتراف کر رہی تھی مگر تالیہ نے نفی میں سر ہلایا اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا کیا فائدہ ہوا سب چھوڑنے کا مجھے ایسے جرم میں پھنسایا جا رہا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں میں سمجھتی تھی کہ انسان اچھے رستے پہ آ جائے تو دوسرے انسان بھی اس کی مدد کرتے ہیں مگر داتن اب مجھے اس دنیا اور اس کے انسانوں کے اندر کی اچھائی سے امید ختم ہوتی جا رہی ہے لیانا نے اسے کبھی بے بس اور مایوس سا نہیں دیکھا تھا وہ بار بار لب کاٹ رہی تھی کچھ گردن کی پشت کو ہتھیلی سے دباتی کبھی میز پہ ناخن رگڑتی داتن دھیرے سے پیچھے ہوئی اس کی آنکھوں میں حیرت تھی تالیہ کوئی بھی ہمت ہار سکتا ہے مگر تم نہیں میری زندگی میں ایک کے بعد ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے میں اب ان مسئلوں سے ایک ہی دفعہ چھٹکارا پانا چاہتی ہوں پھر اس نے سر ہاتھوں میں گرا دیا مگر مجھے نہیں معلوم میں کیا کروں میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے میرے ساتھ سنگاپور چلو نہیں مراد نے سر اٹھایا وہ جھونپڑے کے اندر بیٹھی تھی سامنے داتن تھی دونوں کے کہوے کی پیالیاں لبا لب بھری تھیں اسی پل تاؤ نے ریسٹورانٹ کی بتیاں مدھم کر دی تھیں مرکزی دیوار ساری کی ساری اسکرین بن گئی اور اس پہ ایک منظر چلنے لگا ایک طویل سڑک کا کنارہ، وہاں اگے ڈھیروں درختوں کی کتار ہلکی چلتی ہوا اور درختوں سے گرتے چیری بلاسم کے گلابی اور سفید پھول کوئی مدھم سروں میں پیانو بجا رہا تھا دیوار پہ نظر آتی سڑک کے کنارے پھولوں سے بھرتے جا رہے تھے تالیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تم تم ٹھیک ہو اس کے سوال نے لیانا صابری کو چمکایا تھا وہ قدرے پیچھے کو ہوئی مجھے کیا ہوا ہے سامنے اوپن کچن کے کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ سوشی بناتا نظر آ رہا تھا تمہارے بال پتلے اور کم لگتے ہیں تم ہیئر ایکسٹینشن استعمال کر رہی ہو کیوں نرمی سے پوچھا کیٹو کر رہی ہوں اس سے بال جھٹ جاتے ہیں میں نہیں چاہتی تھی تمہیں پتا چلے مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو تالیا نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی اس سے ان تینوں کی سیلفی نظر آ رہی تھی کونے میں میز پہ رکھی دوا کی بوتل کو اس نے زوم کر رکھا تھا یہ کینسر کی دوا ہے اور یہ بوتل تمہاری ہے تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو چیری بلاسم کے رنگوں سے سجے نیم روشن جھونپڑے میں خاموشی چھا گئی پیانو جیسے رک گیا جھینگے تلنے کا شور چپ ہو گیا میں سچ سننا چاہتی ہوں داتن تم بیمار ہونا اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی داتن نے کہوے کا پیالہ اٹھایا اور لبوں سے لگایا پھر سنجیدگی سے اسے دیکھ کے بولی تم سن کے ہرٹ ہوگی اسی لیے میں نے تم سے چھپایا کیا تم واقعی سننا چاہتی ہو پیانو کی آواز پھر سے تیز ہو گئی کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ تیزی سے سوشی کو رول میں لپیٹ رہا تھا پھر اس نے چھرا اٹھایا اور تھک تھک رول کے پیس کاٹنے لگا تھک تھک تھک تالیا اٹھی اور سنجیدگی سے محض اتنا ہی بولی چینج آف پلان مجھے ملاقہ جانا ہے وہاں ایک جگہ ہے جہاں میں چھپ سکتی ہوں مجھے کیل سے آج رات نکلنے میں مدد دو پھر تم سنگاپور چلی جانا میرا ایک دوست روز فوڈ ٹرک کے ساتھ شہر سے باہر جاتا ہے اگر ہم ابھی چلیں تو میں تمہیں اس کی ٹرک میں سوار کر سکتی ہوں اس کی پولیس سے جان پہچان ہے وہ اس کو چیک نہیں کرتے داتن بھی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی البتہ وہ بار بار فکر مندی سے تالیا کا چہرہ دیکھ رہی تھی تم ٹھیک ہو اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے دوست کی جان ایک موزی مرض لینے والا ہے تو وہ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے داتے نے اس نے بھیگی آنکھوں سے کہتے ہوئے ہڈ سر پہ گرائی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی ملاقہ شہر کا وہ علاقہ رات کی تنہائی میں ویران پڑا تھا کہیں کسی گھر کی کھڑکی روشن تھی تو کسی کی بیرونی بتی جلی تھی ورنہ سارے میں اندھیرا پھیلا تھا فجر میں ابھی گھنٹہ پڑا تھا اور یہ روشنی سے پہلے والی تاریخی تھی جو رات کی ہو یا کسی کی زندگی کی ہمیشہ تاریخ ترین ہوتی ہے نلاحٹ مائل سرمئی اینٹوں والی گلی کے گھر کے سامنے وہ کھڑی تھی گھر کے بیرونی دروازے اور گلی کے درمیان تین اسٹیپ تھے وہ اسٹیپ عبور کر کے دروازے تک آئے اور آہستہ سے دستک دی ہڈ سر کو ڈھانکے ہوئے تھا اس لیے دور سے وہ ایک کھیبلا سا نظر آتی تھی ذوالکفلی نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کے حیران رہ گیا تم یہاں میں نے سنا تھا کہ تالیہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ خود بخود ایک طرف ہٹ گیا وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا پھر لاک سے اسے مقفل کیا پھر ہوٹ اتاری اور گہرا سانس لیا مجھے تمہاری مدد چاہیے جانتا ہوں یہ بھی کہ اسرا محمود کے قتل کے الزام میں تمہاری تلاش جاری ہے وہ جو دروازے سے کمر ٹکائے کھڑی تھی ان الفاظ اس کی آنکھوں میں ایک بے بسا تاثر ابھرا ابھی تک یہ بات پبلک نہیں ہوئی صبح جب وہ داتن اور مجھے گرفتار کرنے سے مایوس ہو جائیں گے تب اسے پبلک کر دیں گے میرے اپنے تعلقات ہیں تالیہ تم نے کھانا کھایا ساحر ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا اور پھر اندر راہداری کی طرف بڑھ گیا پھر محسوس کیا کہ وہ ابھی تک رکی ہوئی ہے ذلکفری نے واپس مڑ کے اسے دیکھا اندر آؤ گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے دیکھو میں اس وقت کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی ذیلکفلی نے اس کے چہرے کو افسوس سے دیکھا جس کی رنگت اڑی اڑی سی تھی تم خوف زدہ ہو نہیں تو وہ تیزی سے بولی شہزادی تالیہ کو ذرا سی پولیس نے ڈرا دیا ہے وہ استحزائیہ مسکرا کے آگے بڑھا تو تالیہ کی گال سر ہوئی وہ تیزی سے اس کے پیچھے لگ گئی تالیا کوئی اتنی آسانی سے نہیں ڈرا سکتا میں بس لپ کاٹتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی اس گھر میں مدھم زرد روشنیاں پھیلی تھیں جو اسے عجب پر اس سے تاثر دیتی تھی وہ دیوان خانے میں آئی اور نیچے چٹائی پہ بیٹھی تو پہلی نظر شیلف پہ رکھی بوتلوں پہ پڑی ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی وان فاتح کی بوتل سے چند بوندوں کے سوا کچھ قائب نہیں ہوا وہ ابھی تک اپنی یاداشت واپس حاصل نہیں کر سکتا وہ انہی بوتلوں کو دیکھ رہی تھی جب زلکفی ٹریل یا اندر داخل ہوا تالیا چونکی پھر بھاپ اڑاتے پیالے کو دیکھ کے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیا اس کے سامنے بیٹھا پیالے کو دونوں کے درمیان چوکی پہ رکھ دیا تالیا نے جلدی سے اسے قریب کھسکایا سوپ میں تیرتے رامن نوڈل اس وقت شدید اشتہا انگیز لگ رہے تھے شکریہ وہ تیزی سے چاپ سٹکس میں بھر بھر کے نوڈلس کھانے لگی گرم گرم نے زبان جلا دی مگر اس نے ذرا سا وقفہ دیا اور پھر سے کھانے لگی وہ کوہنیاں چوکی پہ رکھے اپنی چمکتی نظروں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا میں نے کبھی تمہیں اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا تالیا چپ چاپ کھاتی رہی تم نے اسرا کو زہر دیا ہے کیا چاپ سٹکس والا ہاتھ منہ تک جاتے رک گیا تالیا کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تمہیں لگتا ہے میں کسی کو زہر دے سکتی ہوں ہاں دے سکتی ہوں لیکن صرف تب جب وہ انسان اس کا اہل ہو وہ چند لمحے لب بھینچے ہرٹ سی ہو کے اسے دیکھتی رہی پھر چاپ سٹکس نیچے رکھ دی میں نے اسرا کو نہیں مارا مگر سب ثبوت میرے خلاف جاتے ہیں میں ملیشیا نہیں چھوڑ سکتی اور میرے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے پتا نہیں میں تمہارے پاس کیوں آئی ہوں پھر وہ اٹھنے لگی نہیں آنا چاہیے تھا تالیا بیٹھو ہم مل کے کوئی حل نکالتے ہیں اگر تمہیں میری بے گناہی پہ یقین نہیں ہے تو باقی دنیا کو کیسے آئے گا وہ کھڑی ہوئی اور ہوٹ سیر پہ ڈال دی پیروں میں رکھا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے میرا کوئی دوست نہیں ہے تالیہ اس نے پکارا مگر وہ تلخی سے کہتی ہوئی باہر جا رہی تھی جو دوست تھے ان کو کبھی میری بے گناہی کا یقین نہیں آئے گا اور جس کو آئے گا اس کی عمر ختم ہونے والی ہے میں دوستوں کے معاملے میں بہت بدقسمت اور دروازے سے باہر نکل گئی ملاقہ کا ساحل اس گھنے اندھیرے میں ویران پڑا تھا چاند بادلوں میں چھپا تھا اور لہرے قدرے پرسکون تھی وہ ریت پہ کھڑی تھی خود پیچھے گرا رکھی تھی اور چھوٹے بال پونی میں مکی تھے وہ خاموشی سے پانی کو دیکھ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ پانی میں قدم آگے بڑھانے لگی اس کے چہرے پہ عجیب سی مایوسی تھی دماغ جیسے کہیں دور الجھا تھا ٹخنے پانی میں ڈوبنے لگے وہ چلتی گئی آگے اور آگے اب گھر جانے کا وقت ہے پتری تالیا اس سے پہلے کہ سورج نکلے اور تمہیں کوئی دیکھے کسی نے اس کو کوہنی سے پکڑ کے روکا تو تالیا پتھر ہو گئی پھر بے یقینی سے مڑی تو بوڑھا جادوگر سامنے کھڑا تھا اس کی آنکھیں ویسی چمکتی ہوئی تھی اور چہرہ سپار تھا تم میرے پیچھے آ رہے تھے وہ بھونچکی رہ گئی تم دوستوں کے معاملے میں بدقسمت نہیں ہو تم ملاقہ کی شہزادی تالیا ہو اور تم یوں مایوس ہو کے اس پانی میں قدم نہیں رکھ سکتی وہ درستی سے بولا تو وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکتی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ریت پہ چلتے سڑک کی طرف جا رہے تھے تم ہمت کیسے کھو سکتی ہو اتنی جلدی وہ سینے پہ بازو لپیٹے کندھے اچکا کے بولی میں سوچنے کے لیے یہاں آئی تھی میں صرف پانی میں کھڑے ہونا چاہتی تھی تم پانی میں کھڑی نہیں ہو رہی تھی تم آگے بڑھ رہی تھی بنا کچھ سوچے سمجھے اندھا دھند کی طرف گھما اور افسوس سے اسے وہ دوسری طرف دیکھنے لگی کیا تمہارے سامنے اتنا بڑا پہاڑ ہے جس پہ تم چڑھ نہ سکو اس پہاڑ کو عبور کرنے کے لیے کوئی سڑک نہیں ہے ذوالفری وہ ایک دم دبا دبا سا چیخی وہ دونوں آمنے سامنے ریت پہ کھڑے تھے سیاہ آسمان تاریخ سمندر خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے تالیہ کے پاس تو ہمیشہ پلان ہوتا تھا اب نہیں ہے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے سر چھپانے کو جگہ تک نہیں ہے میرے دوست تک ہو گئے ہیں اور داتن اس کی آنکھیں بھیگنے لگی داتن کو کینسر ہے وہ مر رہی ہے اور میں اس کو بچا بھی نہیں سکتی میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس میں مجھے خوف کے سائے تلے رہنا پڑے میں تنگ آ گئی ہوں تو اپنے خوف کو شکست دو میں نے پانچ دن قید میں کاٹے ہیں قید میرا سب سے بڑا خوف ہے اور میں دوبارہ اس میں نہیں جا سکتی میرے پاس چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے میں اس نے پلٹ کے پانی کو دیکھا میں اس سمندر میں چھپنے کے لیے جا رہی تھی شاید وہی مجھے اپنے اندر پناہ دیتے اگر میں نہ آتا تو اگر تم نہ آتے تب بھی میں واپس پلٹ جاتی ڈوب کے مرنے میں سنا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں مزید تکلیف نہیں اٹھا سکتی وہ زخمی سا مسکرائی آئی تمہیں سمندر کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے ابھی ملاقہ میں پناہ گاہیں ختم نہیں ہوئیں وہ ترقی سے بولا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا فجر روشن ہو رہی تھی جب وہ دونوں واپس اس کے گھر میں داخل ہوئے ذلکفی سیدھا راہداری میں آگے کو آیا اور کونے سے میٹ بتایا وہاں ایک لکڑی کا تختہ تھا جو فرش کا حصہ لگتا تھا اس نے احتیاط سے اسے اٹھایا تو نیچے ایک ٹریپ ڈور تھا ذلکفلی نے اسے کھولا اور سر اٹھا کے تالیا کو دیکھا وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی یہ کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تک کوئی پولیس نہیں پہنچ سکتی تم یہاں جتنا عرصہ چاہو رہ سکتی ہو میں کسی کو ادھر داخل نہیں ہونے دیتا لیکن میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ تم سمندر میں پناہ ڈھونڈو تالیا ایک قدم پیچھے کو ہٹی اس کے چہرے پہ الجھن تھی میں کسی قبر میں نہیں رہ سکتی میرا سانس گھٹ جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی بہتر پناہ گاہ ہے پتری تالیا بوڑھا جادوگر پوچھ رہا تھا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا ٹریپ ڈور کے نیچے لکڑی کا ایک زینہ بنا تھا وہ اسے عبور کر کے نیچے فرش پہ اٹھتی تو اندھیرے میں اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک طویل ہال ہے دیوار پہ بٹن چمک رہے تھے اس نے ایک بٹن دبایا تو مدھم روشنیاں جل اٹھی اور سارے ہال کو روشن کر دیں وہ ہال اتنا وسیع تھا جتنا کہ اوپر موجود ذوالکتی کا سارا گھر وہاں کتار در کتار کتابوں کے ریک رکھے تھے اور ان میں پرانے چمڑے کی جلد والی کتابیں سجی وہ کتابوں کا ایک عظیم الشان مقبرہ تھا یہ سب کیا ہے وہ ہال کے دھانے پہ کھڑے ہوئے حیرت سے بولی زینے اتر کے نیچے آ رہا تھا سادگی سے کندھے اچکائے اور بتانے لگا یہ ممنوعہ کتابیں ہیں اکثر کا تعلق تمبورو سے ہے اور باقی دیگر علوم کی ہیں جادو اندیکھی طاقتیں علم طب یہ میرا ذخیرہ ہے تمہارے کام کا نہیں ہے وہ دو ریکس کے درمیان سے گزر کے ہال کے دوسرے سرے تک آیا اور اسے کونے میں موجود ایک کمرہ دکھانے لگا جس کے اندر ایک بیڈ تھا ساتھ ایک چھوٹا کچن جس میں بجلی کا چولہا تھا چھوٹا فریج باتھ روم اور ایک اسٹڈی ٹیبل کرسی سمیت گویا پرسرار لائبریری کے اندر ایک شخص کی رہائش کا سارا بندوبست موجود تھا تالیاں قدم قدم آگے بڑھنے لگی مدھم سرد بتیاں روشن ہوتی ریکس میں سجی کتابیں خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھیں ان میں گرد کی بو بھی تھی اور کوئی عجب سی ویرانی بھی تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو تمہیں سمندر کی پناہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا اور تالیا بھی اداسی سے مسکرا دی کتابیں وہ ایک دفعہ پھر اس کی پناہ گاہ بن گئی تھی خاموش دوست محرم راز قید کی ساتھی تین دن بعد دوپہر کے باوجود زیر زمین بنے کتب خانے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا اس کے تین دن اسی حالت میں گزرے تھے جو فی الوقت نظر آ رہی تھی کتب خانے کی دیوار میں موجود شیشے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر کمرے میں سنگل بیڈ پہ نیند دراز تھی ہینڈس فری کانوں میں لگائے وہ موبائل دیکھ رہی تھی ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ لباس وہی تھا اور الجھے الجھے بال پونی میں جک رہے تھے موبائل پہ خبروں کا بلیٹن چل رہا تھا تالیہ مراد جو کہ وان فاتح کی ایکس چیف آف سٹاف بھی رہ چکی ہیں اس کیس میں مرکزی سسپیکٹ ہیں پولیس کے مطابق چھ تالیہ اس وقت سے لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے اب ہم اس بارے میں اپنے پینلسٹ سے بات کریں گے نیوز اینکر اب سٹول پہ گھوم کے اسٹوڈیو میں موجود آدمی کی طرف متوجہ ہوئی آپ کے خیال میں چیتالیہ کا اسرا محمود کے قتل میں کیا موٹیو ہو سکتا ہے اینکر اپنے تیے سارے فیصلے سنا کے ملزم کو مجرم تصور کر چکے تھے دانشور تجزیہ نگار نے کھنکار کے گلا صاف کیا دیکھیں اگر یہ قتل تالیہ مراد نے کیا ہے تو صاف ظاہر ہے اسرا محمود بی ایم کی وائس چیئر پرسن تھی ان کی جگہ لینے کے لیے میرا خیال ہے یہ کسی ذاتی رقابت کی وجہ سے ایک کے بعد ایک اینالسٹ اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا اس نے زور سے بٹن دبا کے ویڈیو بند پھر پیچھے گئی تو سامنے ہی اشر محمود کی ویڈیو کھل گئی وہ اپنے آفس میں بیٹھا رپورٹر سے بات کر رہا تھا ظاہر ہے میری بہن کی جان تالیہ مراد نے ہی لی ہے وہ رونت اور برہمی سے کہہ رہا تھا میں پولیس کو بتا چکا ہوں اور بار بار سب کو یاد کراتا رہوں گا کہ اسرا محمود نے خود ہمیں معتد بار وہ کیک دکھائے تھے جو ان کو تالیہ بھیج دی تھی سرد انداز تنفر بھرا لہجہ تالیہ نے لب کاٹتے ہوئے آگے فائد کیا اگلی ویڈیو وان فاتح کی وہ چند افراد کی میت میں کار کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا تیز ہوا سے اس کی ٹائی بار بار پیچھے کوڑتی وہ ٹائی پن لگانا بھول گیا تھا شاید کوئی یاد کروانے والا موجود نہیں تھا چہرہ اسپارٹ تھا مگر افسردہ لگتا مائک پکڑے رپورٹرز کا ہجوم اس کے سامنے الٹے قدموں پیچھے کو چل رہا تھا وہ سب کار پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے سر میڈیکل رپورٹ کے مطابق آپ کے جسم سے بھی آرسنک ملا ہے مگر اس کی مقدار بے ضرر ہے کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ نے کیک کم تعداد میں کھائے تھے وہ کار کے قریب رکا اور اسپاٹ سے انداز میں رپورٹر کو دیکھا میں آن گوئنگ تفتیش کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ حقائق سامنے لائیں سر تالیا مراد کا آپ کی بیوی کو مارنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے فاتح نے دروازے پہ ہاتھ رکھے اسی ٹھنڈے تاثر کے ساتھ رپورٹر کو دیکھا یہ تالیہ نے نہیں کیا پولیس اپنی نا چھپانے کے لیے ایک بے گناہ لڑکی کو مجرم بنا کے پیش کر رہی ہے اور اگر فرض وہ واقعی اس میں ملوث ہے تب بھی عدالت کے فیصلے تک ہم ملزم کو بے گناہ تصور کرتے ہیں اس لڑکی کا میڈیا ٹرائل بند کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا وہ برہم ہوا تھا ایک رپورٹر نے پیچھے سے پکارا سر اگر ایسا ہے تو تالیہ مراد سامنے آ کے اپنی بے گناہی ثابت کیوں نہیں کر دیتی وہ رو پوش کیوں ہے وان فاتح نے ابرو اچکائے ہمیں نہیں معلوم کون کس وقت کس مسئلے میں پھنسا ہو مگر مجھے یقین ہے کہ وہ جلدی سامنے آ کے خود کو اس الزام سے بری کروا لے گی اور ہاتھ کے خفیف اشارے سے بس کہہ کے وہ کار میں بیٹھنے لگا سر آپ ان کے باس رہے ہیں کیا انہوں نے آپ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کسی نے سوال پھینکا تھا فاتح نے سن لیا مگر اس نے دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا البتہ اس سوال پہ پہلی دفعہ اس کے اسپاٹ تاثرات میں درار سی دکھائی دی تھی جیسے وہ ڈسٹرب ہوا ہو اور پھر کار آگے بڑھ گئی ویڈیو ختم ہو گئی تالیا کی آنکھیں بھیگنے لگی اس نے فون رکھا اور ہینڈس فری کانوں سے نوٹ اتارے گزشتہ تین دن سے خبریں ہی دیکھ رہی تھی سارا ملک اس کو قاتل کہہ رہا تھا نیلوفر کی کتاب سے بنائی چند دن کی شہرت مان پڑ گئی تھی اور اب وہ اسرا محمود کی قاتل بن کے رہ گئی اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیا اور تھوڑی ان پہ جما دی خوف اور بے بسی بڑھتی جا رہی تھی مگر ایک بات طے تھی تالیا کبھی دوبارہ پولیس کی پہنچنے نہیں جائے گی وہ اب کسی نئی جیل کی متحمل نہیں ہو سکتی وہ ان کے ہاتھ دوبارہ نہیں آ سکتی تھی سامنے رکھے بک شیلف پہ ایک کتاب ترغیب دلانے والے انداز میں اسے دیکھ رہی اس کے گہرے نیلے سرور پہ سفید سفید الفاظ جگمگا رہے تھے خودکشی کرنے کے لیے تین پینلس زہر وہ چپ چاپ اس کتاب کو دیکھنے لگی کوئی شک نہیں کہ وہ کتابیں ممنوع کی تھیں اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے اس دن کی یاد ان کے سامنے آ بکھری وہ ریسٹورانٹ کے مصنوعی جھونپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی اسی پل تاؤ نے بتیاں مدھم کی تھیں اور خالی دیوار پہ ایک منظر چلنے لگا تھا سڑک کنارے درختوں کی کتار اور نیچے گھاس پہ گلابی سفید چیری بلاسم کے پھولوں کی بچھی طے ہوا چل رہی تھی اور پھول پھول گرتے جا رہے تھے تم تم ٹھیک ہو داتے فضا میں جھنگے تلنے کی مہک تھی اور شڑ شڑ کا شور بھی کہوے سے بھری پیالیوں سے بھاپ اڑ رہی تھی یہ کینسر کی دوا ہے اور یہ بوتل تمہاری ہے تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو پیانو رک گیا جھینگے تلنے کا شور خاموش ہو گیا تم سن کے ہرٹ ہوگی اسی لیے میں نے تم سے چھپایا پیانو تیز ہو گیا کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ ٹھک ٹھک سوشی رول کو چھرے سے کاٹنے لگا دیوار پہ ابھی تک پھول گرتے نظر آ رہے تھے اور سوشی رول کٹنے کی آوازیں ٹھک ٹھک ٹھک تالیہ نے آنکھیں کھولی وہ کتابوں کے مقبرے میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے رکھی وہ بنا درد کے مار دینے والی زہریلی نسخوں کی کتاب تمسکر سے اسے دیکھ رہی تھی بالآخر تالیا نے ہاتھ بڑھایا اور دھڑکتے دل سے اس کتاب کو اٹھا لیا ایسا زہر جو درد نہ دے کیا یہی اس کا آخری رستہ ہو سکتا تھا آخری پناہ گاہ بی این کے آفس میں اس روز معمول کے کام جاری تھے ایسے میں لفٹ کے دروازے کھلے اور وان فاتح نکلتا دکھائی دیا تو اس کے ماتھے کے بل واضح تھے اور وہ شدید ناخوش لگتا تھا گرے سوٹ میں ملبوس وہ بظاہر ورک ڈے کے لیے تیار لگ رہا تھا مگر اس کا موڈ خراب معلوم ہوتا تھا آج پھر راستے میں اس کو رپورٹرز نے روک کے سوالوں کی بوچھاڑ کی تھی اور یہ سوال اب اذیت دینے لگے تھے وہ اپنے آفس کے قریب پہنچا تو سیکرٹری فوراً سے اٹھی آپ کی تائید کے مطابق ایڈم بن محمد کو میں نے بلوا لیا تھا وہ اندر آپ کا انتظار کر رہا ہے فاتح نے بس سر کو خفیف سی جنجش دی اور آگے بڑھ گیا ایڈم اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا وہ مرجھایا ہوا لگتا تھا فاتح گھوم کے میز کے پیچھے آیا اور اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے تشویش سے اسے دیکھا تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے سارے سوال جواب بس ایک ہی انسان کے بارے میں ہو سکتے تھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی نہیں ایڈم نے فکر مندی سے نفی میں سر ہلایا وہ جینس اور سفید شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے بال جیل سے پیچھے کیے شاید کام کے لیے تیار ہوا تھا مگر فاتح کی کال نے اسے کام چھوڑ کے ادھر آنے پہ مجبور کیا تھا اور لیانا صابری وہ ملک سے فرار ہو چکی ہیں مجھے ان کی ای میل آئی تھی سیکیورٹی خدشات کے باعث اب ہم رابطہ نہیں کر سکتے چیتالیہ کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا ایڈم رکا کیا آپ سے بھی چیتالیہ نے رابطہ نہیں کیا اس کے انداز میں جھجک تھی مگر یقین بھی تھا وہ گھر آئی تھی فاتح پیچھے کو ہوا گہری سانس پھر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی کب ایڈم چونکا وہ مختصر الفاظ میں بتاتا گیا اس وقت اسرا کی میت سامنے تھی اور سب اس پہ شک کر رہے تھے اگر وہ میری چھت پھلانگ کے داخل ہوتی دکھائی دیتی تو مجرم لگتی اس کا وہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر تھا مگر وہ ناخوشی سے کہہ رہا مگر وہ صبح واپس آ سکتی تھی اس کو چاہیے کہ وہ منظر عام پہ آ جائے اور اپنی صفائی دے وہ ایک دفعہ پولیس کی قید میں رہ چکی ہیں وہ خوف زدہ ہیں اس کا یوں بھاگنا اس کو مزید مجرم بنا رہا ہے ایڈم وہ غصے سے بلند آواز میں بولا وہ خوف زدہ ہیں سر ایڈم نے بھی آواز اتنی ہی اونچی کی چند لمحے کے لیے آفس میں تناؤ بھری خاموشی حائل ہو گئی پھر فاتح نے بے بسی سے کندھے اچکائے میں اس کے لیے پریشان ہوں ایڈم آواز دھیمی کی انگلیوں سے کن پٹی دبائی وہ اپنا دفاع نہیں کر رہی اور لوگ اس کا میڈیا ٹرائل کیے جا رہے ہیں اسے اپنے لیے لڑنا ہوگا اس سب کو فیس کرنا ہوگا چیتالیا خوف زدہ ہیں ایڈم نے توڑ توڑ کے دہرایا وان فاتح چند لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا پھر لب ہلائے اپنی چیتالیا سے کہو وہ واپس آ جائے وقت چند صدیاں پیچھے چلا گیا تھا وہ دونوں چائے خانے میں موجود تھے اور سفید کرتے والا غلام فاتح ماتھے پہ بل ڈالے کہہ رہا تھا اپنی شہزادی کو کہو سلطان سے دور رہے تمہاری اس سے ملاقات ہو فاتح کی آواز سے ماضی سے کھینچ لائی وہ سنبھل کے سننے لگا یا رابطہ ہو تو اسے کہو کہ وہ گرفتاری دے اگر وہ یوں چھپ کے بیٹھ جائے گی تو میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا وہ رابطہ نہیں کریں گی وہ کوئی رسک نہیں لیں گی تو تم اس سے رابطہ کرو کوئی طریقہ تو ہوگا اسے ڈھونڈنے کا سر وہ داتن سے رابطہ کریں گی ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے پہنچنے کے طریقے ہوں گے مگر مجھے انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ اگر وہ کھو جائیں تو انہیں کیسے ڈھونڈا ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان کو تب بھی ڈھونڈ لیتا جب وہ پولیس کی قید میں تھی ایڈم وہ آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا میں تالیا کو ایسے نہیں جانتا جیسے تم جانتے ہو ہمارے تعلق میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں جیسے کھو گئی ہوں وہ کہتے کہتے چپ ہوا کچھ تھا جو بات بے بات کھو جانے کا احساس دلاتا تھا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا جس میں وہ نہ ہو وہ میرے لیے بہت اہم ہے مگر تم اس نے ابرو اٹھا کے زور دے کے کہا تم اس کو زیادہ جانتے ہو اور جو تم جانتے ہو وہ ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہے اس بات پہ ایڈم بن محمد مسکرا دیا بہت کچھ یاد آیا تھا جو وان فاتح کو یاد نہیں آتا تھا اس کو ڈھونڈو اور اسے کہو کہ وہ مجھ سے ملے کیا آپ ان کے خوف دور کر پائیں گے میں کوشش کرنا چاہتا ہوں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی پھر ایڈم نے سر ہلایا اور ایک فائل میز پہ رکھی مگر اسے کھولا نہیں اس پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ پوچھنے لگا آپ کے بچے وہ ٹھیک ہے سر کیسے ہو سکتے ہیں اس ماحول میں جہاں ٹی وی پہ بار بار ان کی ماں کے قتل کی باتیں دہرائی جا رہی آپ کو انہیں اس ماحول سے دور کرنا ہوگا اشر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو کچھ عرصے کے لیے اسرا کی کزن کے پاس امریکہ بھیج دیں میرے لیے یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا مگر کسی نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ زندگی آسان ہوگی پھر اس نے قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پہ پتہ لکھا یہ آدمی ذوالکفلی ملاقہ میں رہتا ہے شاید یہ تالیہ کے بارے میں کچھ جانتا ہو ایڈم نے چٹ جیب میں رکھ لی مگر اٹھا نہیں چند لمحے سوچتا رہا فاتح نے بے اختیار گھڑی کو دیکھا کچھ اور میں نے تالیا کو چار دن دیے تھے کہ وہ اس آف شور کمپنی کیس میں آپ کی بے گناہی ثابت کر دیں فاتح نے بے ساری سے سر جھٹکا میں بتا چکا ہوں میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے وہ چار دن کل تمام ہو گئے تھے وہ سنے بغیر کہہ رہا تھا آج مجھے جن پیپرز کو ریلیز کرنا ہے ان میں آپ کے دستخط شدہ کاغذات بھی شامل ہیں یہ اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں سر یہ کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے اس نے فائل کھول کے فاتح کی طرف دھکیلی اس سے پہلے اس نے فاتح کو فوٹو کاپی دکھائی تھی جس کو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا میں نے ان کی تصدیق دوبارہ اپنے سور سے مانگی تو اس نے مجھے ہانگ کانگ سے اپنے آفس کی آرکائو سے یہ اوریجنل فائل لا کر دی پہلے صرف فوٹو کاپی تھی آپ اس کو نہیں پہچانتے تھے مگر اس کو دیکھیں اور بتائیں یہ تین کاغذ آپ نے خود سائن کیے تھے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کے پوچھ رہا تھا فاتح نے فائل کھولی اندر تین کاغذ اسٹیپل سے پن کیے گئے تھے ان تینوں کے نیچے فاتح کے دستخط تھے میں تمہیں بتا چکا ہوں یہ میں نے نہیں کیے نہ میں ان کاغذات کو پہچانتا ہوں اور وہ قدر ناگواری سے صفحہ پلٹتے ہوئے کہہ رہا تھا جب وہ ٹھہرا پہلے اور دوسرے صفحے کے درمیان جہاں اسٹیپل کی پن لگی تھی وہاں کچھ پھنسا تھا فاتح نے آہستہ سے پن جدا کی ایک ننی سی مکیت شے آزاد ہوئی اس نے دو انگلیوں میں اسے اٹھایا وہ گلابی رنگ کے چیری بلاسم کی ایک پتی تھی خوش مرجھائی ہوئی ان کاغذوں میں برسوں سے امر ہوئی اس نے پتی کو اوپر لے جا کے دیکھا آنکھیں چھوٹی ہوئی ایڈم غور سے اسے دیکھ رہا تھا آپ کو کچھ یاد آیا سر اس کے اندر جوش سا بھرا فاتح نے پتی رکھی اور ان کاغذات کو الگ الگ کر کے دیکھا پھر دستخط کی جگہ پہ انگلی پھیری اور اوپر پرنٹ شدہ عبارتیں پڑھی ایڈم اس کے ایک ایک تاثر کو دیکھ رہا تھا ایسے لگتا ہے آپ دستخط کو پہچانتے ہیں مگر عبارتوں کو نہیں کیا کسی نے کورے کاغذ پہ آپ سے دستخط کروائے تھے وان فاتح اس کی بات نہیں سن رہا تھا اس کے ذہن میں ایک اور منظر چلنے لگا تھا وہ سکورا ہنامی کے دن تھے جاپان کی سڑک تھی گلابی اور سفید روئی کے گالوں جیسے چیری بلاسم ہر طرف گرے تھے وہ لمبا کوٹ اور مفلر پہنے ٹھنڈی ہوا میں بینچ پہ بیٹھا تھا نظریں جھکا کے اخبار پڑھتا دوسرے ہاتھ سے کافی اٹھا کے اور پھر واپس بینچ پہ رکھ دیتا یکدم دم سکے کھنکنے کی سی آواز آئی فاتح نے نظریں اٹھائیں سامنے ایک کپل چلا رہا تھا جن کے ساتھ ایک پانچ چھ سال کا بچہ تھا اس کے ہاتھ میں گلابی کاٹن کینڈی تھی اور وہ اس کی اسٹک خوشی سے ہاتھ میں گھما رہا تھا فاتح کی نظریں اس کے قدموں پہ جھکی اس کے جوگرز میں سکے لگے تھے وہ چلنے سے کھنکتے تھے اس نے واپس نظریں اخبار پہ جھکائیں بینچ کے پیچھے بڑا سا چیری بلاسم کا درخت اس کی عقد سے اسرا نکل کے قریب آئی اور اس کے ساتھ بیٹھی اس کے بیٹھنے پہ وہ چونکا کافی کا کپ اٹھا لیا بے دہانی میں ذرا سی کافی چھلکی گھاس پہ گرتے ایک سفید پھول کو وہ داغدار کر گئی ہاتھ پہ بھی گرم گرم کترے گرے تھے اسرا نے او ہو کہتے ہوئے ٹشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا تھینکس اس نے کافی کا گھون بھرا پھر اسرا کو دیکھا وہ مسکرا کے ہچکچاہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے اس کے ہاتھوں میں ایک فولڈر تھا مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے اور تم انکار نہیں کرو گے وہ نرمی بھری قطیت سے کہہ رہی تھی کہو ہوا کا جھونکا آیا اور درخت سے ڈھیر سارے پھول نیچے آن گرے کچھ اسرا کے بالوں اور کندھوں پہ ٹھہر گئے کچھ فاتے کے مفلر پہ میں کاغذ پہ تمہارے سائن لینا چاہتی ہوں بغیر کوئی سوال کیے تم ان پہ سائن کر دو گے فاتح نے اجنبے سے فولڈر کو دیکھا اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں وہ مسکرائے اگر بتایا تو تم لمبی بحث کرو گے بس بنا سوال کے سائن کر دو میری بات مان لو پلیز بلینڈ ڈاکیومنٹ پہ سائن تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے اس نے مان سے فاتح کی آنکھوں میں جھانکا تھا کیا میں کوئی ایسا کام کر سکتی ہوں جو ہماری فیملی کے لیے خطرہ بنے اس کے تنے آساب ڈھیلے پڑے وہ مسکرا دیا پین دو ہاتھ بڑھایا تو اسرا نے مسکرا کے پین اس کی طرف بڑھایا اس نے پین پکڑا اور فولڈر کھولنے لگا اس میں تین کاغذ تھے اور وہ اسٹیبل نہیں ہوئے تھے ہوا کا ایک سر جھونکایا اور کاغذ پھڑ آئے ساتھ ہی بہت سے پھول چھم سے نیچے آن گرے کاغذ پتیوں سے گلابی ہو گیا آپ کو یاد ہے ہے نا ایڈم کی آواز پہ وہ چونکا وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا سانس رکی پل بھر میں فاتح واپس اپنے آفس میں آ گئے کسی نے آپ کو یہ کاغذ سائن کرنے کو دیے تھے کیا ایڈم اندازہ لگا رہا تھا فاتح نے ابرو اچکائے اور فائل بند کر کے اس کی طرف بڑھائی میں نے کہا نا میں اس عبارت کو نہیں پہچانتا انداز خشک ہو گیا کیونکہ جب آپ نے دستخط کیے تو عبارت لکھی ہی نہیں گئی تھی آپ کو بلینک کاغذات دیے گئے تھے وہ رکا اسرا بیگم انہوں نے بنائی تھی یہ کمپنی رائٹ میری بیوی مر چکی ہے اس کو اس معاملے میں مت گھسی دو اس کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا مگر ایڈم کو جیسے سارا معاملہ سمجھ آ رہا تھا سر آپ مجرم نہیں ہیں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم تھا ان میں کیا ہے مگر مسز اسرا آپ کو ایسے اسکینڈل میں پھنسا کے چلی گئی ہیں جو آپ کا کریئر برباد کر سکتا ہے میں نے کہا نا مجھے یہ کاغذ یاد نہیں ہے تم نے ان کو لیک کرنا ہے کر دو میرا واحد کنسرن فل وقت ڈھونڈنا مت بھولنا ایڈم گیری سانس لے کر اٹھا یعنی یہ کاغذ سچے تھے میں درست تھا آئی ایم سوری سر مگر مجھے ان کو عوام کے حوالے کرنا ہوگا پورا سچ بولنا بھی آپ نے ہی مجھے سکھایا فاتح ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھے گیا وہ اب مڑ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا وہ آف شور کمپنی اس کے دستخط سے بنی تھی مگر آفس کے کسی ٹیکس ریٹرن یا الیکشن کے کاغذات نامزدگی میں اس کمپنی کا کوئی ذکر نہیں تھا جو کہ ایک جرم تھا آف شور کمپنی بنانا جرم نہیں تھا اسے بنانے کے بعد چھپا لینا جرم تھا اس پہ ٹیکس نہ دینا اور اس کو ظاہر نہ کرنا جرم تھا اور فاتح کو معلوم تھا کہ وہ شدید مشکل میں گرفتار ہونے والا ہے کتابوں کے مقبرے میں دن رات یکساں تھے کون سا پہر تھا کیا وقت ہوا تھا کچھ پتا نہ چلتا تھا تالیاں انگلیاں مروڑتی بے چینی سے بک ریکس کے درمیان ٹہل رہی تھی خود پیچھے گرائے بالوں کو گول مول باندھے وہ بے رونق زرد چہرے کے ساتھ بار بار کن پٹیوں کو چھوتی جیسے سوچ سوچ کے دماغ تھکنے لگا ہو اس کے آپشنس کیا تھے فرار کے کون سے رستے دستیاب تھے کنکیوں سے اسے وہ ریک نظر آ رہا تھا جس میں نیلی جلد والی کتاب ہنوز اسے تمسخر سے دیکھ رہی تھی اس روز تالیہ نے اسے اٹھانے کے چند لمحے بعد واپس رکھ دیا تھا مگر آج آج لگتا تھا کہ کوئی رستہ نہیں بچا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی اور دھڑکتے دل سے وہ کتاب نکالی اس کے صفحے وقت گزرنے کے باعث بھر بھرے ہو رہے تھے ہاتھ لگانے سے کنارہ ٹوٹنے لگتے اس نے کھڑے کھڑے احتیاط سے صفحے پلٹائے اگر تم زندگی سے مایوس ہو چکے ہو اور ہر چیز تمہارے خلاف جا رہی ہے اور تم مرنا چاہتے ہو تو مزید تکلیف کیوں اٹھاتے ہو اس کی پلکیں بھیگنے لگی کتنی ظالم سطور تھیں وہ تم پہلے ہی بہت اذیت سہ چکے ہو اب خود کو ایسے طریقے سے فنا کرو جس میں خوشی ہو آرام ہو اور تکلیف نہ ہو جیسے تم بادلوں میں اڑ رہے ہو بنا درد کے مرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی تیاری کرنا سکھاتا ہوں یہ میرے تین زہر ہیں جو تمہاری جان ایسے لیں گے کہ تمہیں درد محسوس نہیں ہوگا یوں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے یوں تمہاری روح اس نے جھرجری لے کر کتاب زور سے بند کی گرد بہار کو اڑی اس نے جلدی سے اسے واپس رکھا اور اس کی طرف پشت کر لی کسی قدیم زمانے کے شکار باز کی لکھی یہ کتاب بہت ڈراؤنی تھی اور جو خیال اس کے ذہن میں پنپ رہا تھا وہ زیادہ خوفناک تھا ابھی اس کو ایسا کچھ نہیں سوچنا تھا ابھی وہ اپنی زندگی پہ گو اپ نہیں کرے گی اس کا مقابلہ کرنا تھا سارے آپشن آزمانے ہوں گے یہ کتاب اس کا آخری آپشن ہوگی ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا وہ ایک کونے میں دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھ گئی اور موبائل کھولا پھر چونکی ایڈم کے نام سے ٹویٹر بھرا پڑا تھا اس نے بنگر آیا ملایو کا دوسرا حصہ ریلیز کر لیا تھا اور اس میں وان فاتح کا نام بھی تھا چار دن گزر چکے تھے تالیہ نے کرا کے آنکھیں بند کی ہر چیز اس کے اور اس کے عزیز لوگوں کے خلاف جا رہی تھی ایک دوست موت کے قریب ہو اور دوسرے کا سیاسی کریئر برباد ہونے جا رہا ہو تو ایسے میں کوئی رستہ کیسے نکل سکتا تھا اب وہ کیا کرے اگلی صبح کیئر کے باسیوں کے لیے ایک نیا دن طلوع ہوئی تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگی وان فاتح کی رہائش کا پہ وہ صبح اداسی لائی تھی وہ لاؤنج کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا سوٹ ٹائم میں ملبوس وہ آفس کے لیے تیار تھا مگر باہر نہیں نکلا ماتھے پہ بل ڈالے وہ چپتی نظروں سے باہر دیکھ رہا تھا پورچ کے آگے چھوٹے گیٹ سے باہر کھڑے رپورٹرز کا ہجوم نظر آ رہا تھا وہ رات سے یہیں تھے کل ایڈم کی کتاب ریلیز ہوئی تھی اور تب سے اب تک وان فاتح رپورٹرز کے ہاتھ نہیں آیا تھا وہ اس کے گھر اور آفس کے سامنے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے تھے وہ غصے میں تھے ہرٹ تھے صوفیہ تو ایسی ہی تھی مگر فاتح اس نے بھی اپنی کمپنی چھپائی وہ اس کے منہ پہ اس کے سارے لیکچرز اس کے سارے بڑے بول دے مارنے کے منتظر تھے وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے اپنی آف شور کمپنی کیوں بنائی تھی اور کیوں چھپائی تھی اور صوفیہ کے ساتھ ڈبیٹ میں بابانگ کے دہل کیوں دعویٰ کیا تھا کہ اس کی کوئی چھپی ہوئی جائیداد نہیں ہے ڈیڈ آواز پہ وہ چونکا سکندر لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا اس کے چہرے پہ خوف و حراس تھا اب ہم اسکول کیسے جائیں گے سکندر وہ اس کے قریب آیا اور پنجوں کے بل نیچے بیٹھا پھر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا تم میرے بیٹے ہو تم بہت بہادر ہو جولیانا صبح سے رو رہی ہے ٹی وی پہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنی صوفیہ رحمان سکندر کی آنکھیں بھیگنے لگی ڈیڈ یہ سب کیا ہو رہا ہے میری بات غور سے سنو سکندر وہ نرمی سے کہنے لگا ہم فیملی ہیں اور فیملیز دوسروں کی باتوں پہ یقین کر کے کبھی آپس میں لڑائیاں نہیں کرتی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے باپ کے خلاف میں نے یا تمہاری ماں نے کبھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تم جو سنو اس کو ذہن سے نکالتے جاؤ ماما نے بھی نہیں کیا تھا نا یہ نہ جانے کی سکندر نے پوچھا تھا ہرگز نہیں وہ تیزی سے بولا تمہاری ماں ایک بہت اچھی عورت تھی اور کوئی اس کے بارے میں جو بھی کہے تم ہمیشہ یاد رکھو گے کہ وہ بہترین عورت تھی وہ جیسے بے چین ہو گیا تھا اس کے بچے ایک دفعہ اپنی ماں کو کھو چکے تھے وہ دوسری دفعہ اسے کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے آج تم اسکول نہ جاؤ آرام کرو میں جو لیانا کو دیکھتا ہوں جب وہ سکندر کی فون سے دور ہو گیا تو کال ملا کے فون کان سے لگایا ایش اور گہری سانس لی آبنگ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے وہ گویا سر ہاتھوں میں دے بیٹھا تھا میڈیا سوشل میڈیا ہر جگہ غم و غصے کا طوفان برپا ہے میں اس سب کا مقابلہ کر لوں گا مگر بچے میں ان کو اس ماحول میں نہیں رکھ سکتا وہ ذہنی مریض بن جائیں گے وہ شدید پریشان لگتا تھا ظاہر ہے میں چار دن سے یہی کہہ رہا ہوں خیر آپ فکر نہ کریں میں آ رہا ہوں آپ کی طرف اور میں آج ہی بچوں کو حرمت کاکا کے پاس باہر بھجوانے کا انتظام کرتا ہوں وہ رکا اور توقف سے بولا میں بھی کچھ دن کے لیے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا وہ سیٹ ہو جائیں گے تو میں آ جاؤں گا فاتح کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ بکھر گئی اشر بھی میڈیا کے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ فاتح کے دفاع میں جھوٹ بول کے اپنی کریڈیبلٹی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا یعنی سارے بکھیڑے میں وہ اکیلا ہی تھا مگر خیر فی الوقت اسے اشر کے اس اقدام کی ضرورت تھی thank you Ash anytime آبنگ پھر وہ رکا مجھے معلوم ہے کہ یہ کمپنی آپ کی نہیں ہے نہ آپ نے یہ بنائی ہوگی مگر کیا کاکا نے آپ کے نام سے وہ بھی اپنی بہن سے واقف تھا اسرا نے کچھ نہیں کیا فاتح تیزی سے بولا اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ایک مری ہوئی عورت کو اس معاملے میں گھسیٹے تم بھی نہیں اور پھر موبائل نیچے کرتے ہوئے زور سے سرخ بٹن دبایا پھر ٹائی درست کی اور جو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اپنی بیٹی کو تسلی دے کر اسے باہر جانا تھا اور صرف ایک کامنٹ دینا تھا اسے جھوٹ اور سچ دونوں سے احتراز کرنا تھا نو no کامنٹس میں کسی کی ٹویٹس یا آن لائن کتابوں پہ تبصرہ نہیں کر سکتا نہ میرے پاس ایسے کاغذات کو نظر بھر دیکھنے کا وقت ہے جب مجھے عدالت نوٹس سرو کرے اور کسی کورٹ میں بلایا جائے تب میں ان کو دیکھوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے اسے یہ جواب دینا تھا یہ جواب سب کو چپ کروا دے گا مگر زیادہ سے زیادہ دو دن تک اور اس کے بعد وہ صبح ایڈم بن محمد کے لیے بھی کچھ نیا لائی تھی وہ تیار ہو کے باہر برامدے میں آیا تو اس کا باپ باغیچے میں کرسی ڈالے بیٹھا دھوپ سینگتا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا اس کے لبوں پہ فخریہ مسکراہٹ تھی آج اخبارات ٹویٹر اور ٹی وی چینل صرف ایڈم بن محمد کا ذکر کر رہے تھے یا وان فاتح کا اس نے دھوپ میں بیٹھے ان دونوں بوڑھوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھ گیا کوٹ کے اندر ہائی نیک پہنے وہ ہلکی بڑی شیو اور سلیقے سے کٹے بالوں کے ساتھ کافی اچھا لگ رہا تھا اس کے کندھوں کا سارا بوجھ اتر چکا تھا اس نے سچائی کے ساتھ قوم کی امانت ان تک پہنچا دی تھی اپنا فرض نبھا دیا تھا دوست دشمن دونوں کو ایک پیمانے پہ رکھ کے فیصلہ کیا تھا اور وہ ایک دم بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا کار میں بیٹھنے سے پہلے دو تین محلے داروں نے اسے دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلائے وہ بھی مسکرا دیا وقت کتنا بدل گیا تھا کہاں وہ ایک بزدل شخص تھا کم اعتماد مستقبل سے پریشان مایوس تھا ایڈم جس کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آتا تھا اور کہاں اس نے بیک مرر درست کیا اور مسکرا کے کار سٹارٹ کی اور کہاں یہ ایڈم تھا پر اعتماد ندر بہادر کا مستقبل روشن تھا لوگ اس سے پیار کرتے تھے اور وہ اسی طرح اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا اب کوئی اس کے رنگ کی بنا پہ کسی جگہ سے نہیں نکال سکتا تھا کوئی اسے کسی تمغے سے محروم نہیں کر سکتا تھا اب کوئی ایڈم بن محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا وہ بلا آخر ایک آزاد انسان بن چکا تھا جب اس نے یہ سوچا تو آٹھ بج کے اکیس منٹ تھے کار کو چند بلاک دور لے جانے میں اسے سات منٹ لگے ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے وہ مرکزی شہرہ پہ کار ڈال رہا تھا اور این اسی وقت فضا تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی تڑتڑ چلتی اندھا دھند گولیاں کار کی شیشوں سے ٹکرائیں چھناکے سے کانچ ٹوٹا اس نے بریک لگانی چاہی مگر کار بے قابو ہو گئی وہ تیزی سے نیچے ہوا گولیوں کی بوچھار رک گئی مگر کار سنبھالتے سنبھالتے دائیں طرف ایک درخت میں جا لگی رفتار کم تھی اس لیے اسے محض زور سے جھٹکا لگا سیٹ بیلٹ اور ایئر بیگس نے بر وقت اور بے یقینی سے اعتراف میں دیکھا ونڈ اسکرین پہ کانچ ٹوٹنے کے باعث مکڑی کا جالا سا بن گیا تھا سائڈ شیشہ آدھا ٹوٹ چکا تھا اور کانچ اس کے ہاتھوں پہ آ لگا تھا سوائے چند خراشوں کے بظاہر اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی مگر اس کا سانس رک چکا تھا لب اد کھلے تھے جیسے وہ اس کاتلانہ حملے پہ دنگ رہ گیا ہو موت کا خوف واپس آ گیا تھا جسے وہ دبا کے سلانے کی کوشش کر رہا تھا یہ سائمن کے بندے نہیں تھے جو چند ٹھوکرے مار کے چلے گئے تھے یہ اندھی گولیاں تھیں جو ایک دفعہ چوک گئی تھی مگر ہر دفعہ نہیں چوکیں گی یہ ڈرانے کے لیے بھی نہیں ماری گئی تھی اس نے کل صرف فاتح کا نام نہیں باہر نکالا تھا اس نے بیسوں طاقتور آدمیوں کے راز افشا کیے تھے یہ انتقامی وار تھا اور یہ بہت دل خراش تھا وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا بونٹ سے دھواں نکل رہا تھا اور لوگ ارد گرد جمع ہو رہے تھے کوئی اندر جھانک کے پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور کوئی پولیس کو کال کر رہا تھا مگر وہ بس تیز تیز سانس لے رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا وہ ڈر گیا تھا سہم چکا تھا اس کا سارا اعتماد چکنا چور ہو چکا تھا اور آزادی کے پر ٹوٹ گئے تھے موت کو اتنا قریب دیکھ کے اسے احساس ہوا تھا کہ ہر دوسرے انسان کی طرح وہ بھی موت سے ڈرتا تھا وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کم از کم اب وہ مرنا نہیں چاہتا تھا ایڈم انہی قدموں پہ گھر واپس آیا مگر اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ گیا تھا وہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا تمہاری کار کو کیا ہوا اور تم کسے کال کر رہے ہو وہ جس طرح دیوانہ وار فون ملاتا ہوا اندر داخل ہوا تھا باغیچے میں کھڑے اس کے باپ نے حیرت سے پوچھا تھا ایبو جو براندے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی وہ بھی رک کے اسے دیکھنے لگی پولیس کو مجھے رپورٹ کروانی ہے اس کے ماں باپ نے پریشان نظروں کا تبادلہ کیا مگر خاموش رہے کیونکہ رابطہ مل چکا تھا اور ایڈم تیز تیز بولتا سارا واقعہ بتا رہا تھا اس نے فون رکھا اور باپ کا چہرہ دیکھا تو وہاں بھی وہی خوف تھا وہ دونوں سب سن چکے تھے یہ کس نے کروایا ہے میں نے بہت سے لوگوں کے نام لکھ کیے ہیں کوئی بھی کروا سکتا ہے اور مزے کی بات اگر ایک شخص مد مقابل ہوتا تو اس پہ شک جاتا اب اتنے سارے لوگوں کی وجہ سے بندہ کس پہ شک کرے وہ مسترب سا کہہ رہا تھا تم تم پریس کانفرنس کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ باپ پریشانی کے عالم میں کہنا چاہ رہا تھا مگر ایڈم نے نفی میں سر ہلایا اس سے کیا ہوگا کوئی ایک آدمی ہوتا تو میں کہتا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میرا خون اس کے ذمہ ہے مگر کتنے لوگوں پہ شک کروں پبلک مجھے نہیں بچا سکتی یہ سلسلہ اب نہیں رکے گا پھر اس نے موبائل کی اسکرین باپ کو دکھائی یہ میرے میگزین کے دفتر کی فوٹیج ہے اور سوائپ کیا پبلشر کے آفس کی یہاں بھی فائرنگ ہوئی ہے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں تم خوفزدہ ہو ایڈم ایبو تشویش سے دکھتی قریب آئی میں بہت خوفزدہ ہوں ماں اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا میں مرنا نہیں چاہتا اور یہ سب یہاں نہیں رکے گا وہ آپ لوگوں کو بھی نقصان دے سکتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کچھ عرصے کے لیے گاؤں چلے جائیں خالہ کے پاس کیا موت گاؤں میں نہیں آ سکتی ایبو نے باری باری دونوں کو دیکھا تو ایڈم زچ ہو گیا وہ اس وقت نصیحت نہیں برداشت کر سکتا تھا میں آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں ایبو موت ہی زندگی کی حفاظت کرتی ہے ایڈم کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین پہ مرے گا اور تمہارے تایا نے کہا تھا کہ اگر تم سچ بولو گے اور کاش تایا نے اپنے خواب کے آخر میں یہ بھی بتایا ہوتا کہ سچ بولنے کے بعد کیا ہوگا ترقی سے کہہ کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا ایڈم بن محمد کو آج کے واقعے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا وہ عرصے سے اس کے تعقب میں تھی اسے اب اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا اسے تالیا کو ڈھونڈنا تھا صرف وہی اس کو اس مشکل سے نکال سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا ایڈم کمرے میں آیا اور گزشتہ روز کے اتارے ہوئے کوٹ کی جیب سے وہ چٹ نکالی جس پہ زلکفلی کا پتہ درج تھا اسے اس شخص کو ڈھونڈنا تھا وہی جانتا ہوگا کہ تالیا کہاں جا سکتی ہے کتابوں سے بھرے طے خانے میں اس نے موم بتیاں جلا رکھی تھی وہاں خوف تھا اور اداسی تھی وہ میٹ پہ آلتی پالتی کیے یوگا کے پوز میں بیٹھی آنکھیں بند کیے ہوئی تھی سینکڑوں کتابیں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں وہ بار بار جیسے کچھ سوچتی اور پھر سر جھٹکتی تالیہ مراد پریشان اور خوف زدہ تھی اداس تھی اکیلی تھی بی این کے آفس میں فاتح کرسی پہ بیٹھا بے توجہی سے فائلس دیکھ رہا تھا پھر اس نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ٹی وی اسکرین کو دیکھا اور موٹ اٹھا کے آواز بلند کی اینکر گلا پھاڑ کے وان فاتح کی مبینہ آف شور کمپنی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی تھی اسکرین پہ بار بار فاتح اور صوفیہ کی میوزیم ڈبیٹ کا وہ منظر چلایا جا رہا تھا جس میں فاتح نے ببانگ دہل کہا تھا کہ اس کی کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے اس نے چینل بدلا ہر جگہ یہی تھا اس نے بیزاری سے بٹن دبا کے ٹی وی کو خاموش کرایا اور پیچھے ٹیک لگا لی فان فاتح پریشان تھا خوف زدہ تھا اداس تھا اکیلا تھا بس سر سب بیل کے درمیان سڑک پہ تیز رفتاری سے روا دواں تھی مسافر نشستوں پہ بیٹھے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہے تھے کچھ فونز اور آئی پیڈس پہ لگے تھے ایڈم البتہ بالکل گم سم سا کھڑکی سے باہر بھاگتے درخت دیکھ رہا تھا وہ ملاقہ جا رہا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ تالیہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے سوائے ذوالکفلی کے کوئی نشانی کوئی طریقہ کچھ بھی اس کے پاس نہ تھا وہ کہاں تھی اور اس کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا تھا اگر وہ اسے ڈھونڈ نہ پایا تو ایڈم کو موت کے اس تعقب سے کوئی نہیں بچا سکتا ایدم بن محمد پریشان تھا خوف زدہ تھا اداس تھا اور اکیلا تھا مغرب کا نیلگو اندھیرا وان فاتح کی رہائش گاہ پہ پھیل رہا تھا گیٹ کھلے اور اس کی کار اندر داخل ہوئی کھڑکی کے شیشے سے فاتح نے دیکھا اس کے لان میں دولت کھڑا تھا سینے پہ بازو لپیٹے وہ منتظر مسکراہٹ کے ساتھ کار کو آتے دیکھ رہا تھا فاتح کے ماتھے پہ شپنے نمودار لب بھنج گئے السلام علیکم فاتح امید ہے سب خیریت ہوگی دولت دوستانہ انداز میں مسکرایا فاتح نے زیر لب اس کے سلام کا جواب دیا اور اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتے ہوئے قریب آیا تم نے تالیہ کو ڈھونڈ لیا ہے اگر نہیں تو میں تمہاری اپنے گھر میں موجودگی غیر ضروری سمجھتا ہوں نہیں ابھی تک ہم اس کو نہیں ڈھونڈ سکے مگر دولت نے اعتراف کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس پھیری چونکہ تم چائے نہیں پیو گے اس لیے تم جا سکتے ہو وہ اسی درستی سے کہتا گھر کی طرف مڑ گیا اسے اس آدمی سے مزید کوئی بات نہیں کہنی تھی فاتح میری بات سنو میں جانتا ہوں تم اب مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے کیونکہ تمہاری میری جاب سے اختلاف ہے مگر تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے دوستوں کو بھی برسوں سے تمہاری سیاسی پالیسی سے اختلاف ہوتا ہوگا مگر انہوں نے پروفیشنل معاملات کی وجہ سے پرسنل تعلقات کو کبھی خراب نہیں کیا وہ پورچ تک پہنچا تھا جب پیچھے آتے دولت کی بات پہ رکا اور گردن موڑ کے اسے دیکھا تم تالیا کو میرا نام لے کر دھوکا دے کر اس قید میں لے کر گئے تھے جس نے اس لڑکی کو اتنا ہرٹ اور خوفزدہ کر دیا کہ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی قانون پہ بھروسہ نہیں کر پا رہی لان میں اندھیرا گہرا ہونے لگا تو ایک ملازم نے پورچ کی بتیاں جلا دی باقی ملازم اور گارڈ ادھر ادھر کھسک گئے پورچ ایک دم روشنی میں نہا گیا تو دولت کو اس کا چہرہ واضح نظر آیا جس پہ شدید غصہ تھا فاتح فاتح وہ کوئی بے گناہ لڑکی نہیں ہے وہ اسکیمر ہے چور اور فراڈ وان فاتح ایک قدم آگے آیا اور افسوس سے دولت کی آنکھوں میں جھانکا تم خود کو اس لڑکی کی جگہ پہ رکھ کے سوچ سکتے ہو ایک دفعہ دولت تم اپنے تعصب کو بھلا کے صرف اس لڑکی کا سوچو جو ایک سیاح زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی وہ میرے لیے اپنے سیاسی آئیڈیلزم کے لیے کام کر رہی تھی اس نے معاشرے میں عزت بنائی تھی وہ خوش تھی وہ غلط رستے کو چھوڑ چکی تھی کیونکہ میں نے اسے کہا تھا اچھائی پہ چلنے کے اچھے نتائج پہ یقین رکھو اور تم لوگوں نے کیا کیا وہ تکلیف بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا دولت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جب کوئی اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کیا پروموشن کے لیے اپنا نام خبروں میں دیکھنے کے لیے کسی اچھے انسان کو یوں بدنام کرتے ہیں کیا جیسے تم کر رہے ہو دولت کی آنکھوں میں بھی تعصف ابھرا یو آر اے مین ان لو فاتح نے سر جھٹکا میرے جذبات تمہارا کنسرن نہیں ہے تم اپنی پروموشن کی فکر کرو مگر اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑتا دولت تیزی سے بولا میں برا ہوں ٹھیک ہے مگر تم اس کے لیے کچھ اچھا کیوں نہیں کرتے وان فاتح ٹھہر گیا بلاخر دولت اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اسے خاموش دیکھ کے وہ تیز تیز کہنے لگا وہ تم سے ضرور رابطہ کرے گی تم جانتے ہو اس کا بھاگنا اس کو مزید مشکوک بنا رہا ہے اس کی بھلائی کے لیے اسے کہو کہ وہ بے گناہ ہے تو واپس آ جائے بجائے اس کے کہ ہم اس کو پکڑیں وہ خود آ جائے اور باعزت طریقے سے گرفتاری دے دے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے کسی مجرم کی طرح گرفتار نہیں کروں گا میں اس کو میڈیا کے سامنے ہتھ کڑی بھی نہیں لگاؤں گا میں رپورٹرس کو بتاؤں گا کہ وہ ملک سے باہر تھی بیمار تھی اسی لیے وہ آ نہیں سکی اتنے دن وغیرہ وغیرہ مگر اس نے خود ہم سے رابطہ کر لیا تھا اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر رہی ہے کورٹ میں میں تالیہ کے خلاف ہی رہوں گا مگر اس کی گرفتاری تک میں اس کو بے عزت نہیں کروں گا وہ رکا اور فاتح کے خاموش چہرے کو دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے کہنے لگا لیکن دوسرا امکان سوچو اگر ہم نے اسے خود گرفتار کیا اور ہم اسے گرفتار کر لیں گے تو تم وہ منظر جانتے ہو کیسا ہوگا ایک عورت کو ہتھ کڑیاں کے سر جھکائے پولیس کے نرغے میں تھانے تک لایا جانا کیا لگے گا ٹی وی چینلز کی اسکرین پہ کیا تم چاہتے ہو کہ تالیہ کے ساتھ یہ ہو فاتح خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا تو دولت نے دہرایا فاتح کیا تم اس کو گرفتاری دینے کے لیے راضی کرو گے اگر ہاں تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تم یہ گارنٹی لکھ کے دے سکتے ہو وہ بات کاٹ کے اسپاٹ سا بولا تو دولت نے گہری سانس لی اور جیب سے ایک لفافہ نکال کے اس کی طرف بڑھایا مجھے معلوم تھا تم یہی کہو گے اسی لیے گارنٹی ساتھ لایا ہوں بلیک اینڈ وائٹ میں اس کو راضی کرو فاتح اس کے اپنے لیے اسے راضی کرو فاتح نے کاغذ کھول کے دیکھا پورچ کی تیز روشنی میں دھندی نظر دوڑانے کے باوجود اسے تحریر سمجھ آ گئی اس نے ہلکے سے اسبات میں سر کو جنجش دی اگر اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں کوشش کروں گا اور چونکہ تم چائے نہیں پیو گے اس لیے تم جا سکتے ہو اسی بے رخی سے کہہ کے کاغذ لیے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا دولت روشنیوں میں نہائے پورچ میں کھڑا مسکرا کے اسے جاتے دیکھنے لگا ذلکفی کے گھر کی راہداری میں لکڑی کا تختہ باہر ہٹا تھا کیونکہ تالیہ کچھ دیر پہلے اوپر آئی تھی سارے گھر میں اسی طرح مدھم روشنیاں جلی تھی دیوان خانے میں ساحر دو زانوں بیٹھا چھوٹی میز پہ کاغذ رکھے کچھ لکھ رہا تھا اتنی دیر سے خاموش کیوں بیٹھی ہو پتری تالیہ وہ سر اٹھائے بنا لکھتے لکھتے بولا وہ سامنے اکڑوں بیٹھی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے تھوڑی گھٹنے پہ ٹکائے اداسی سے بولی کیا کہوں کچھ کہنے میں دلچسپی ہی نہیں رہی مایوس ہو تالیہ نے ایسے بات میں سر ہلا دیا اس کی کنچیل یعنی غزال جیسی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی ذوالکفری نے کتاب بند کی قلم واپس رکھا اور نرمی سے اس کی طرف متوجہ ہوا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں پتری تالیا تم جانتے تھے کہ میں پتری تاشا ہوں پھر بھی تم مجھے ہمیشہ شہزادی تالیا کیوں کہتے تھے کیونکہ یہی تمہاری اصل شناخت ہے پندرہویں صدی ملاقہ کی شہزادی اور آج کی تالیہ ایک دوسرے کو الگ نہیں کیا جا سکتا تالیہ نے گردن موڑی اور دیوار پہ نصب شیلف پہ رکھی ایک جامنی رنگ کی بوتل کو دیکھا جس کے پینڈے میں کچھ سونے کا دمک رہا تھا کیا تم مجھے وقت میں واپس بھیج سکتے ہو وہ حسرت سے اسے دیکھ کے بولی نہیں تالیہ وقت کی چابی زائل ہو چکی ہے اور وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے یہ کچھ اور ہے جو میں نے تمہاری ہیئر پن سے بنایا تھا مگر تم دوبارہ وقت کی قید میں جانے کا کیسے سوچ سکتی ہو کیونکہ اس نے ذیلکفری کی طرف چہرہ موڑا اور تجبزب سے لپ کاٹے کیونکہ میں اپنے بابا سے ایک آخری دفعہ ملنا چاہتی ہوں بس چند لمحوں کے لیے اگر میں پیچھے جا سکوں آخری دفعہ ذیلکفری نے غور سے اس کی اداس آنکھوں کو دیکھا آخری دفعہ تم مراد سے ملنے کے بعد کیا کرنا چاہتی ہو اگر کچھ کر بھی گزروں تو یہ پچھتاوا نہیں رہے گا کہ باپا کو خدا حافظ نہیں بولا تھا وہ دور خلا میں گھرتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولی مجھے تم سے اب خوف آنے لگا ہے کیا اس موجودہ دنیا سے تمہاری ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں تالیہ نے نظریں جھکا دی نہیں ابھی فاتح ہے ہاں اسی لیے بہتر ہے کہ تم باپا سے ملاقات کا نہ سوچو وہ دروازہ بند ہو چکا مگر بنگا رایا ملایو کے آخری تین ابواب میں لکھا تھا کہ میں واپس گئی تھی ملاقہ میں اسے یاد آیا وہ ابواب بعد میں مراد راجا نے لکھوائے تھے تمہارے غائب ہونے کی وجہ اور اپنی عزت کو بچانے وہ سچ نہیں تھے تاریخ کی ساری کتابیں سچ نہیں ہوتی تم اب واپس نہیں جا سکتی اس نے گہری سانس لی یعنی کہ واپسی کی امید بھی ختم میں نے سوچا تھا کہ اگر اس زندگی سے امید ختم ہو گئی تو میں واپس چلی جاؤں گی مگر تم نے میری وہ امید بھی توڑ دی اب اگر فاتح نے مجھے مایوس کیا تو میں کیا کروں گی وہ میز پہ کوہنیاں رکھ کے آگے کو جھکا اور مسکرا کے کہنے لگا انسان بہت بڑا سروائیور ہوتا ہے تم اس کو بھی جھیل لو گے یوں کرنا اس ملک سے دور چلی جانا اور نئی زندگی شروع کرنا تالیا زخمی سا مسکرائی نہیں زلکفری اگر فاتح نے بھی مجھے مایوس کر دیا تو میرے پاس اس زندگی کو جاری رکھنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا ایسے مت سوچو کم از کم تم ایسے سوچتے ہو اچھی نہیں لگتی تم تو بہت بہادر ہو ہم سب سے زیادہ بہادر وہ اداسی سے مسکراتی رہی ٹوٹا ہوا دل انسان سے وہ کام بھی کروا دیتا ہے جن کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا مگر خیر فکر نہ کرو مجھے موت کی تکلیف سے بھی ڈر لگتا دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چونکی اس وقت کون آیا ہے وہ تیزی سے اٹھی ایک دم چہرے پہ خوف نظر آنے لگا میں دیکھتا ہوں تم نیچے جاؤ وہ اطمینان سے کہتا اٹھا تالیہ تیزی سے راہداری تک آئی ٹریپ ڈور اٹھایا نیچے کودی اور تختہ بند کر دیا دلکفی نے اوپر میٹ برابر کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گیا تالیہ نے ٹریپ ڈور پورا بند نہیں کیا تھا وہ وہیں اوپری زینے پہ کھڑی کان لگا کے سننے لگی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کفری میں دروازہ کھولا تو سامنے ایڈم کھڑا تھا اس کی شیپ بڑی تھی ماتھے پہ بال بکھرے تھے اور شکل سے مزحمل نظر آتا تھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں ذلکفری صاحب نہیں کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتا آپ کو جو کام ہے یہیں سے بتا دیں ذلکفری رکھائی سے بولا نیچے تہ خانے کے زینے پہ کھڑی تالیہ نے بے چینی سے لب کاٹے پھر بیلا ضرورت ہی سر پہ ہڈ ڈال دی کہیں وہ فرش کے اندر سے ہی اس کو نہ دیکھ لے میں ایڈم ہوں ایڈم جھجک کے بتانے لگا یہ تالیہ مجھے جانتی ہیں اور مجھ پہ اعتبار کرتی ہیں میں انہی کے لیے آپ سے ملنے آیا ہوں ذوالکفری نے گہری سانس لیا اور رستہ چھوڑ دیا اب قدموں کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں اندر دیوان خانے کی طرف جا رہی ہیں تالیا کان لگا کے سنے گئی ہر آہٹ ہر لفظ اس کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آ رہا تھا میں چیتالیہ کے لیے بہت پریشان ہوں میں بھی ہوں کیا تم اس کو میرا ایک پیغام دے سکتے ہو ذلکفسی نے جواباً اتنی ہی فکر مندی سے کہا تو ایڈم دھیرے سے پیچھے ہوا تنے احساب ڈھیلے پڑ گئے یعنی آپ نہیں جانتے وہ کہاں ہے اس کی آس ٹوٹ گئی میں میں نے چند ماہ سے اسے نہیں دیکھا وہ مجھ سے شدید ضرورت کے علاوہ رابطہ نہیں کرتی میں سمجھا تم اس کا پیغام لائے ہو اس لیے میں نے تمہیں اندر آنے دیا دلکفی ایک دم مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو ایڈم جلدی سے بولا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا نہیں میں نے کوشش کی ہمارے کچھ خفیہ طریقے ہیں مگر اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا شاید وہ ملک چھوڑ چکی ہے اف ایڈم نے آنکھیں بند کی اور پیشانی کو دونگلیوں سے چھوا اب میں کیا کروں مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے پھر سر اٹھا کے ذوالکفری کو دیکھا آپ جادوگر ہیں میں جانتا ہوں کیا آپ ان کا سوراخ نہیں لگا سکتے اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر ساری دنیا کے سوراخ رساں ایک جادوگر ساتھ لیے پھرتے نوجوان جادو ایسے کام نہیں کرتا وہ رکھائی سے بولا اگر تم کہہ چکے تو جا سکتے ہو ایڈم چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا آپ سچ کہہ رہے ہیں نا تمہیں یقین نہیں کرنا تو نہ کرو دیکھیں میں وان فاتح کا پیغام لایا ہوں ان کے لیے اگر وہ آپ سے رابطے میں ہیں تو پلیز ان کو میرا پیغام پہنچا دیں کیا مجھے تمہیں اپنے گھر سے نکالنے کے لیے پولیس کو بلانا پڑے گا ایڈم پیچھے کو ہوا اور گہری سانس لے کر اسے دیکھا سوری مجھے آپ کا یقین کرنا چاہیے میں اب آپ کو تکلیف نہیں دوں گا مگر یہ میرا نمبر ہے اگر وہ رابطہ کریں تو مجھے بتائیے گا اوکے میں یہ کر سکتا ہوں فلکفلی نے اس کا کارڈ رکھ لیا تو وہ اٹھ گیا اور باہر چلا گیا تو ذیلکفی نے دروازہ بند کر کے راہداری میں آیا اور جوتے کی نوک سے میٹ پرے کیا ٹریپ ڈور کی درست نظر آ رہی تھی کوئی پیغام جو تم اس کو پہنچانا چاہو وہ تم سے مخلص لگتا ہے تالیہ نے جواب دینے کے بجائے زور سے ٹریپ ڈور بند کیا اور زینے اترنے لگی یہ صاف انکار تھا باہر گلی میں چلتے ایڈم نے دوسرا موبائل نکالا جو محفوظ تھا اور فاتح کو اس نمبر پہ کال ملائی جو اس نے خفیہ گفتگو کے لیے ایڈم کو دیا تھا کیونکہ اس نمبر کو پولیس ٹریس نہیں کر سکتی تھی فاتح نے چھوٹتے ہی فون اٹھایا کچھ معلوم ہوا جی وہ اسی کے گھر میں ہیں میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے آر یو شور جی جس طرح اس آدمی نے مجھے بار بار گھر سے نکل جانے کو کہا اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ گھر میں ان کو چھپائے ہوئے ہیں لیکن میں زبردستی چیتالیہ کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا وہ خوف زدہ ہیں گلی میں چلتا ہوا ایڈم الجھا الجھا سا کہہ رہا تھا مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود مجھ سے ملنے پہ راضی ہو جائیں کیونکہ اگر میں نے یہاں کوئی سین کریٹ کیا تو ارد گرد کے لوگوں اور پولیس کو معلوم ہو جائے گا ہوں کیا چیز ہو سکتی ہے جو اسے باہر آنے پہ مجبور کر دے اگر آپ آ جائیں ایڈم نے کہا تو دل میں عجیب سا خالی پن محسوس ہونے لگا دولت مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے میں آؤں گا لیکن تمہیں پہلے اس کو باہر نکلنے پہ راضی کرنا ہوگا یہ نہ ہو کہ وہ اب وہاں سے بھی بھاگ جائے کوئی حل نکالو اس کو تحکم سے کہہ کے فاتح نے فون رکھ دیا اور ایڈم پریشانی سے مڑ کے اس گھر کو دیکھنے لگا جو اسے معلوم تھا وہ اس کی مدد کر سکتا تھا مگر اسے کیا معلوم تھا کے بارے میں اس کا ذہن کورے کاغذ کی طرح خالی تھا اگلی صبح بی این کے چیئرمین آفس کو سرما کی چمکیلی دھوپ نے منور کر رکھا تھا سیکرٹری کارمن بھاپ اڑاتا مگ فاتح کی میز پہ رکھ رہی تھی وہ کاغذوں میں اتنا الجھا تھا کہ لب بنا آواز کے ہلائے تھینک یو تالیہ قلم سے کچھ لکھتے لکھتے وہ رک گیا اور ہولے سے سر جھٹکا اتنے ماہ گزر چکے تھے مگر تالیا کی کافی اور تالیہ کی موجودگی کی عادت نہیں گئی تھی پھر اونچا سا بولا تھینک یو کارمن سر آپ میڈیا بریفنگ کب دیں گے وہ بجھی بجھی لگتی تھی رپورٹر نے الگ ناک میں دم کر رکھا ہے اور مخالفین خاموشی نہیں ہو رہے وان فاتح آگے کو جھکا کاغذات پہ کچھ لکھ رہا تھا پاک سے انداز میں جواب دیا ابھی انتظار کرو سیکرٹری نے بے بسی سے اسے دیکھا وہ دو دن سے یہی سوال پوچھ رہی تھی اور وہ یہی جواب دیتا تھا وہ کس چیک کے انتظار میں تھا سر آپ کے بکلا آ گئے ہیں میں ان کو بھیج دیتی ہوں وہ کہہ کے جانے لگی تو فاتح نے پکارا ہاں اور تم بھی یہیں آ جانا سیکرٹری کارمن اس بات پہ ٹھٹک کے رکی اور مڑ کے اسے دیکھا اس کا باس ٹائی ڈھیلی کیے آستین موڑے کاغذوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا بالکل بے نیاز مطمئن سر میں وکیل اور کلائنٹ کی میٹنگ کے درمیان کیسے بیٹھ سکتی ہوں کارمن سمجھدار لڑکی تھی وہ تالیا کے بعد آئی تھی اور اب تک اسے ان قوانین کی بخوبی سمجھ آ چکی تھی کیوں کارمن اس نے فائل سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ جزبز ہوئی جب کلائنٹ اپنے وکیل سے بات کرتا ہے تو کانفیڈینشیلٹی کا قانون اپلائی ہوتا ہے وکیل آپ کے راز نہیں سکتا آپ کی بات آپ کے خلاف نہیں استعمال کر سکتا لیکن ایک تیسرا فرد بیٹھ جائے تو تو اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا اور وہ جب چاہے میرے اور میرے وکلا کی باتیں باہر جا کے بتا سکتا ہے یہی نا وہ ہلکا سمجھ کر آیا تمہیں لگتا ہے وان فاتح ان چیزوں سے ڈرتا ہے کارمن اداسی سے مسکرائی آپ مجھ سے آج تک ملنے والے انسانوں میں مضبوط ترین ہے سر مگر یہاں ہر کوئی آپ کو گرانا چاہتا ہے میں آپ کے لیے فکر مند ہوں تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ کیا ہوگا وہ قلم بند کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا کارمن نے تھوک نکلا چیئرمین سے براہ راست یہ بات ڈسکس کرنے کی ہمت رپورٹرز کے سوا کسی نے نہیں تھی سر جب میں یہاں آئی تھی تو آپ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نصیحت لینے آتی تھی اور آپ وہ یاد کر کے کہتی اور آپ مجھے سچ بولنے کا درس دیتے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی چھوٹا سا واقعہ سنا کے کہتے کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو میں اتنا جانتی ہوں جس شخص کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں رسول اللہ کے واقعات یاد رہے وہ کبھی اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا آپ میرے آئیڈیل رہے ہیں اور میرے ملک کے بہت سے لوگوں کے آئیڈیل ہیں ہم ان باتوں پہ کبھی یقین نہیں کریں گے کسی نے آپ کو وہ کاغذات سائن کرنے کے لیے ٹرک کیا ہوگا پھر وہ رکی آپ یہ بات میڈیا پہ بتا کیوں نہیں دیتے ان لوگوں کے الزامات کا شور مجھے اور آپ کے ووٹرز کو پریشان کر رہا ہے فاتح نے ٹیک لگائی اور قلم بند کرتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا ایک دفعہ ایک بوڑھے کسان کی گھڑی کھو گئی کارمن وہ نرمی سے کہنے لگا تو کارمن توجہ سے سننے اس نے باڑی میں اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی وہ تھک گیا تو باہر کھیلتے بچوں کی گروہ کو بلایا اور انعام کا وعدہ کر کے انہیں گھڑی تلاشنے کو کہا بچے خوشی خوشی گھڑی ڈھونڈنے ادھر ادھر بھاگے اس نے ساتھ ہی مگ اٹھایا بھرا اور پھر اسے واپس رکھا کئی گھنٹے بچے گھڑی ڈھونڈتے رہے مگر وہ نہ ملی آخر تھک کے بچے جانے لگے ان کی تعداد گھٹتی گئی یہاں تک کہ سب بچے چلے گئے سوائے ایک کے اس ایک نے ابھی تک گھڑی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ چپ کر کے بیٹھا رہا تھا جب سب چلے گئے تو وہ تھکے ماندے کسان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا میں گھڑی تلاش کروں کسان نے فوراً اجازت دے دی وہ باڑے میں گیا اور چند منٹ بعد گھڑی ڈھونڈ لایا کارمن کے ابرو استجاب سے اٹھے مگر وہ خاموش رہی جانتی تھی وہ وجہ بتانے والا ہے کسان خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی ہوا اس نے پوچھا کہ جو کام اتنے گھنٹے تک اتنے سارے بچے نہیں کر سکے وہ تم نے کیسے کر دیا تو اس بچے نے کہا کہ کہ زیادہ بچوں کے باعث شور بہت تھا جیسے ہی وہ گئے اور شور تھما باڑے میں خاموشی ہوئی اور اس خاموشی میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سننا زیادہ آسان تھا میں نے صرف اس آواز کو تلاشا اس کا تعقب کیا اور مجھے گھڑی مل گئی وہ خاموش ہوا تو کارمن نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا آپ شور تھمنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ تاکہ وہ اصل آواز سن سکیں جو آپ کو سننی چاہیے وکلا کو اندر بھیج دو اور تم بھی آ جاؤ وہ مسکرا کے آستین واپس موڑنے لگا یہ طے تھا کہ وہ براہ راست جواب نہیں دے گا کچھ دیر بعد کارمن دیوار کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی تھی اور بکلا فاتح کے مقابل براجمان کاغذات کھولے بحثنے لگے تھے اگر یہ دستخط اصلی ہیں تو آپ مشکل میں ہیں فاتح سینئر وکیل فکر مندی سے کہہ رہا تھا آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے مگر یہ واقعہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم کر رہا ہے میری کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے وہ ٹیک لگائے اسی سکون سے بولا جونیئر وکیل آگے ہوا اور آواز دھیمی کی سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے آپ کے نام سے کسی نے دستخط کیے ہیں ہم ایڈم کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں اور کلائڈنلی کمپنی کے گواہوں کو خرید سکتے ہیں وہ کورٹ میں بیان دے گی کہ ایسی کوئی فائل کمپنی کے ڈیٹا میں موجود نہیں ہے دور بیٹھے کارمن نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا فاتح کے تاثرات ویسے ہی تھے ٹھنڈے پرسکون مگر کمپنی اس فائل کی کاپی نکال کے دکھا سکتی ہے نہیں سر جونیئر وکیل پرجوش ہوا ایڈم بن محمد کی کتاب کے حصہ دوم کے بعد سلائیڈنلی بند ہو گئی ہے اور انہوں نے تمام ڈیٹا تلف کر دیا ہے ایک پرسرار آگ میں اب آپ اگر اس کمپنی کی ملکیت سے انکار کر دیں تو کوئی بھی آپ کو اس کا مالک ثابت نہیں کر سکتا بالکل فاتح سینئر وکیل گویا ہوا تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ کاغذات زندگی میں پہلی دفعہ اب دیکھے ہیں تم ان کو نہیں پہچانتے میں دو دن گزر جانے کے بعد یہ کہوں کہ میں ان کو نہیں پہچانتا جی سر دو دن آپ وکلا سے مشورہ کر رہے تھے اور ان کاغذات کے فرانزک کروا رہے تھے اس لیے جواب نہیں دیا پھر ایڈم بن محمد پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ اس وقت کیس لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ معاملہ چند دن میں دب جائے گا آپ صاف انکار کر دیں بس فاتح نے وہ فائل اٹھا کے دیکھی جس میں ان کاغذات کی کاپی موجود تھی کے قریب ایک دھبا سا تھا سوکھے چیری بلاسم کی پتی کا نشان جو ساتھ ہی فوٹو کاپی ہو گیا تھا وہ اس کو دیکھنے لگا اور منظر بدلنے لگا وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا سڑک پہ سفید اور گلابی چیری بلاسم کے پھولوں کی تہ بچھی تھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اس نے کانوں اور گردن کو مفلر میں لپیٹ رکھا تھا سامنے سے ایک بچہ گزر رہا تھا اس کے جوتوں سے چھنکنے کی آواز آتی تھی فاتح کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑی کاٹن کینڈی پہ جمی تھی جس کی سٹک کو وہ گھما رہا تھا گول گول کسی سمندر میں بنے بھور کی وسطی نقطے کی طرح اسرا درخت کے عقد سے نکلی اور اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی بے دہانی میں کافی چھلکی پیروں میں گرا ایک پھول داغدار ہو گیا مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے وہ کہہ رہی تھی صرف ایک دستخط میرے لیے بنا کوئی سوال پوچھے بلینک ڈاکیومنٹ ہے تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا پین دو اس نے کہتے ہوئے فائل کھولی ہوا کا جھونکا آیا اور چھم سے ڈھیروں چیری بلاسم کھلی فائل پہ آ گئے سر وہ چونکا اور سر جھپکا وکیل کچھ کہہ رہا تھا آپ ان کاغذات کو واقعی نہیں پہچانتے کیونکہ میری تفتیش کے مطابق یہ مسز اسرا نے کلائرن لی میں جمع کروائے تھے انہوں نے شاید آپ سے بلینک ڈاکیومنٹ پہ سائن لیے تھے کونے میں بیٹھی کارمن نے گہری سانس باہر کو خارج کی اتنے دنوں کی بے کلی تمام ہوئی تو وہ درست تھی اس کے لیڈر کو اس کی بیوی نے پھانسا تھا اور اب وہ مر چکی تھی تو وہ اس کا پردہ رکھ رہا تو آپ کا یہ کہنا جھوٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کمپنی نہیں بنائی وکیل کہہ رہا تھا دوسرا بھی کھنکارا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسز اسرا نے کیا ہے یہی سچ ہے آپ ہمیں نہ بتائیں تب بھی ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے کہ اسرا کا نام اس میں نہیں آئے گا وہ ایک دم سختی سے بولا یہ دستخط میں نہیں کیے خود کو بچانے کے لیے میں اپنی مرحوم بیوی کو ولن بنا کے نہیں پیش کر سکتا بے شک آپ نے دستخط کیے ہیں مگر آپ کو علم نہیں تھا سر کہ یہ کاغذ کس لیے استعمال ہو آپ سے غلطی ہوئی ہے جرم نہیں جونیئر وکیل نے زور دیا عوام کو اپنے لیڈر سے بہت محبت ہوتی ہے وہ اس کی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے بہانے کے منتظر ہوتے ہیں اس کی بیوی مشیر دوست کسی اور کو اس کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں اسرا کا نام بیچ میں نہیں آئے گا وہ تلخی سے بولا آفس میں ایک افسوسناک خاموشی پھیل گئی پھر آپ کہہ دیں کہ آپ نے یہ کاغذات کبھی نہیں دیکھے مہینے لگ جائیں گے انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹ ہے میں نے کاغذات دیکھے تھے اور خود سائن بھی کیے تھے مگر ہم سب جانتے ہیں کہ مسز اسرا نے دھوکے سے وہ سائن کروائے تھے فاتح کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا اور ان کو جانے کی اجازت دی وکلا مزید نصیحتوں کے ساتھ رخصت ہوئے مگر کارمن کھڑی رہی فاتح نے اسے دیکھا تو وہ قریب آئی اور اس کے سامنے رک گئی آپ صرف مسز اسرا کو نہیں بچا رہے آپ یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ آپ اتنے سمجھدار ہو کہ بھی بلینک ڈاکیومنٹ پہ کیسے سائن کر سکتے ہیں یوں آپ نائف اور بے وقوف لگیں گے ہے نا وہ اس کی نفسیات کو سمجھنا چاہ رہی تھی انسان فیملی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے کارمن مگر اس وقت آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے مسز اسرا کی فکر نہ کریں آپ نے کوئی جرم نہیں کیا اپنے سر پہ وہ الزام نہ لیں جس میں آپ کا قصور نہیں ہے وہ تاثر سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی پلیز سر لوگوں کو سچ بتا دیں سچ آپ کو بچا دے گا وہ دونوں میز کے سروں پہ کھڑے تھے اور وہ ناسہانہ انداز میں کہہ رہی تھی کیا تم مجھے نصیحت کر رہی ہو کارمن وہ پتہ نہیں کیوں مسکرایا جی کیونکہ آپ ہی سارا وقت ہم سب کو نصیحتیں کرتے آئے ہیں جب میں کوئی مسئلہ لے کر آتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ اس موقع پہ آپ سچ بولتے ہیں یا نہیں سچ بولنے کے نتائج ہوتے ہیں کارمن اس سے پہلی دفعہ فاتح کی آنکھوں میں زخمی پن نظر آیا اس کا دل دکھ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے سر خاموشی سے گھڑی کی سوئیوں کو سننے کا انتظار وہ واپس کرسی پہ بیٹھا اور اینک اٹھاتے ہوئے فائل کھول لی یہ اشارہ تھا کہ کارمن اب جا سکتی ہے وہ بجے دل کے ساتھ باہر آ گئی ملاکا اس دوپہر ٹھنڈی دھوپ میں چمک رہا تھا شاہراہ پہ ٹریفک زور و شور سے رواں دوا تھی ایسے میں ایک فون بوتھ کے اندر کھڑا ایڈم ریسیور کان سے لگائے بات کرتا نظر آ رہا تھا اس نے سر پہ ایک کیپ پہن رکھی تھی اور چہرے پہ فکر مندی کے واضح اثار تھے تمہاری ماں شہر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی مگر آج صبح دوسری جانب اس کا باپ کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں آج صبح کیا ہوا ہے مجھے اطلاع مل گئی ہے وہ تلخی سے کہہ رہا تھا وہ لوگ ہمارے گھر تک آن پہنچے ہیں وہ ہمیں مارنا نہیں چاہتے تھے گولیوں سے صرف کھڑکیوں کے شیشے توڑے اور چلے گئے گولیاں اندھی ہوتی ہیں کسی کو لگ جائیں تو نیت بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے وہ غصے بھری بے بستی سے کہہ رہا تھا بابا پلیز آپ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری ایبو کو سمجھایا ہے ہم آج ہی کیئر چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر تم میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا یہ میرا دوست جس کے گھر پہ میں اس وقت کال کر رہا ہوں یہ آپ کو باحفاظت گاؤں پہنچا دے گا میرا آپ سے دور رہنا بہتر ہے کیونکہ ٹارگٹ میں ہے میں دور رہوں گا تو وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے پھر خیال آیا آپ کو اس گھر میں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں نہیں تمہارا دوست مجھے بازار میں ملا تھا اور احتیاط سے یہاں لایا تھا کیونکہ تم نے کال کرنی تھی محمد صاحب نے وقفہ دیا ایڈم ہم تمہارا انتظار کریں گے جب یہ لوگ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں تو ہمارے پاس چلے آنا تم ہماری ساری زندگی کی کمائی ہو ایڈم کی پلکیں بھیگنے لگی میں آ جاؤں گا پاپا بس پہلے مجھے کچھ کام کرنی ہے اس نے فون رکھا اور آنکھیں بند کی ٹوٹے دل کا ایک آنسو دل پہ ہی گر کے جذب ہو گیا کیا وہ زندہ سلامت اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا سکے گا اسے اب یقین نہیں رہا تھا وہ ابھی تک تالیا کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا تالیا دوسری دفعہ کھوئی تھی اور دونوں دفعہ وہ اسے تلاشنے میں ناکام ٹھہرا کیسا دوست تھا ایڈم بن محمد وہ صحیح کہتی تھی اگر اس کی جگہ ایڈم کو کچھ ہوتا تو وہ کیا کچھ نہ کر ڈالتی وہ کبھی آرام سے نہ بیٹھتی اور ایڈم نے چونک کے آنکھیں کھولی وہ چمکیلی دھوپ میں ہنوز فون بوتھ میں کھڑا تھا شیشے کے بند ڈبے میں اور اس کے دونوں اطراف میں گاڑیاں آ جا رہی تھیں مگر اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اس کے ذہن میں آواز گونجی وہ صحیح کہتی تھی اگر اس کی جگہ ایڈم کو کچھ ہوتا تو وہ کیا کچھ نہ کر ڈالتی وہ کبھی آرام سے نہ بیٹھتی اس نے موبائل نکالا اور فاتح کو پیغام لکھا مجھے معلوم ہے کہ تالیہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے داتن کی طرح وہ تالیہ سے رابطے کے طریقے نہیں جانتا تھا مگر وہ تالیہ کو جانتا تھا اور جو وہ جانتا تھا وہی اسے تلاش کرنے کی کنجی کتابوں کا مقبرہ موم بتیوں سے نیم روشن تھا ایک بلب بھی کونے میں جل رہا تھا جس کے نیچے زمین پہ اکڑوں بیٹھی تالیا ایک کتاب کی ورق گردانی کرتی دکھائی دے رہی تھی آج اس کے کپڑے مختلف تھے اس نے سیاہ ٹراؤزر پہ کھلے بازوں والی بھوری قمیض پہن رکھی تھی اور بال پونی میں بندھے تھے چہرہ ویسے ہی بے رونق تھا اور کتاب پکڑے ہاتھوں میں سرخ یاقوتی انگوٹھی دکھائی دیتی تھی آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائی تو ذوقفری اوپری زینے پہ کھڑا تھا اتنی دور سے وہ اس کی کتاب کا سرور نہیں دیکھ سکتا تھا مگر تالیہ نے پھر بھی نامحسوس انداز میں کتاب نیچے کی کیا ہوا اور کتاب پیچھے گول مول رکھے لحاف میں چھپائی تمہارا دوست ایڈم وہ ایک خط چھوڑ گیا ہے سلکفسی نے خط اتری زینے پہ رکھا اور خود مڑ گیا تالیہ کتب خانے کے دوسرے سرے پہ تھی اس کے اور زینوں کے درمیان طویل فاصلہ حائل تھا تم مجھے یہ دینے نیچے بھی آ سکتے تھے اس نے بھویں چڑھا کے اس فاصلے کو دیکھا پھر تمہیں کیسے علم ہوگا کہ تم اس خط کو پڑھنے کے لیے کتنی بےتاب ہو وہ بے نیازی سے کہہ کے واپس اوپر چلا گیا اور ٹریپ ڈور بند کر دیا تالیا تیزی سے اٹھی اور دوڑ کے زینوں تک آئی پھر دھڑکتے دل سے زینے پھلانگتی گئی لکڑی کے چٹکنے کی ہلکی ہلکی سی آواز آتی تھی اوپری زینے پہ بیٹھ کے اس نے خط اٹھایا اور کھولا ڈیئر انچے ذوال میں نہیں جانتا کہ آپ میرا یہ خط چیتالیہ تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ آپ شاید سمجھتے ہوں کہ میں چیتالیہ کو اس لیے تلاشنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو سرنڈر کرنے کا مشورہ دے سکوں جب کہ ایسا نہیں ہے اسے میری خود غرضی کہہ لیں یا کیا مگر میں ان کو اپنے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں میں مشکل میں ہوں میری جان کو خطرہ ہے مجھ پہ قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں اور میرے ماں باپ کو کھیل چھوڑنا پڑ گیا ہے مجھے نہیں معلوم میں اپنی زندگی کے لیے کیا کروں میں بالکل بھی وہ سیلیبریٹی رپورٹر نہیں رہا جو عوام کو چند ماہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے میں ایک کم ہمت اور جلدی ہار مار جانے والا وہی باڈی مین بن گیا ہوں جو چیتالیہ کو پہلی دفعہ ملا تھا مجھے ان کی ضرورت ہے میں آج رات گیارہ بجے ان کا اسی جگہ انتظار کروں گا جہاں وقت میں سفر سے پہلے ہم ملے تھے اور تب تک انہوں نے مجھ سے سچ نہیں بولا تھا فقط شاہی مورخ اس نے خط واپس طے کیا اور گہری سانس لی پھر گھڑی پہ وقت دیکھا گیارہ بجنے میں ابھی کافی وقت تھا اور اب ایڈم اس کی مدد کی پکار کے بعد اگر وہ تالیہ مراد تھی تو وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی اس نے چہرہ گھٹنوں پہ ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر دی وہی یاد نظروں کے سامنے چلنے لگی وہ ریسٹورانٹ کے مصنوعی جھونپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی دونوں کی کہوے کی پیالیاں گرم تھیں تاؤ نے جھونپڑے کی بتیاں مدھم کر دیں اور خالی دیوار پہ ایک منظر چلنے لگا تھا سڑک کنارے چیری بلاسم کے درختوں کی کتار اور نیچے گھاس پہ گلابی سفید پھولوں کی بچھی طے ہوا چل رہی تھی اور پھول گرتے جا رہے تھے دھیرے دھیرے ایک ایک پتی تم تم ٹھیک ہو داتے فضا میں جھینگے تلنے کا شور تھا اور ان کی اشتہا انگیز مہک تھی یہ کینسر کی دوا ہے اور یہ بوتل تمہاری ہے تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو پیانو رک گیا تلنے کا شور خاموش ہو گیا ایک لمحے کے کے لیے ساری آوازیں دم توڑ گئی تم سن ہرٹ ہوگی اسی لیے میں نے تم سے چھپایا پیانو تیز ہو گیا کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ تھک تھک سوشی رول کو چھرے سے کاٹنے لگا دیوار پہ ابھی تک پھول گرتے نظر آ رہے تھے اور سوشی رول کٹنے کی آوازیں تھک ٹھک ٹھک تالیہ نے آنکھیں کھولی تو خود کو طے خانے کے زینے پہ بیٹھے پایا اس نے پھر سے گھڑی دیکھی گیارہ بجنے میں کافی وقت تھا اسے یاد تھا وہ دونوں کہاں ملے تھے ملکہ یان سفو کے کنویں پہ جہاں ایڈم نے اسے سکہ اچھالنے کو کہا تھا کیونکہ جو سکہ اچھالتا ہے وہ ملاقہ دوبارہ واپس ضرور آتا ہے اور تالیا نے سکہ نہیں اچھالا تھا پھر بھی وہ ملاقہ واپس آ گئی تھی کئی دفعہ ایک دفعہ پھر اسے اس کنویں پہ جانا تھا ایڈم کے لیے وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی مغرب کی نلاحٹ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ پھیلی تھی اس کا گھر سونا سنا اور ویران سا لگتا تھا وہاں ایسی خاموشی تھی جیسی ان عجائب گھروں میں ہوتی ہے جہاں بچوں کا داخلہ منع ہوتا ہے اس کے بچے چلے گئے تھے اور وہ گھر کی ساری رونق لے وہ اپنی اسٹڈی میں تنہا بیٹھا میز پہ کوئیاں جمائے لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا اس کے تاثرات سنجیدہ اور اسپاٹ تھے ان سے اندرونی جذبات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا وہ تحریر مختصر تھی ختم کر کے اس نے پرنٹ کا بٹن دبایا پرنٹر زوں زوں کی آواز کے ساتھ اس کے الفاظ سے ایک کوڑا صفا رنگین کرتا گیا کاغذ کو باہر آنے میں چند لمحے لگے یہ چند لمحے بہت بھاری تھے پھر اس نے قلم کی نوک صفحے کے نچلے حصے پہ دی نوک نے سیاہی کو اس کے دستخط میں تبدیل کیا اور سارے فیصلے خود بخود ہوتے گئے اس نے سیاہی کو سوکھنے دیا پھر سست روی سے اس کاغذ کو طے کیا لفافے میں ڈالا اور اس پہ لکھا کارمن پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل پھر اسے سیل کیا اور گھنٹی بجائی چند لمحوں بعد بٹلر نے اندر جھانکا جی سر یہ لفافہ میں اسٹڈی کے پہلے دراز میں رکھ رہا ہوں کل ویکینڈ ہے تم سوموار کی صبح اسے کارمن کے حوالے کرو گے یہ کمانت ہے آپ کہیں جا رہے ہیں سر میں سوموار تک واپس آ جاؤں گا امید ہے توقف کے بعد اضافہ کیا بھاری لفافہ دراز میں رکھ کے اس نے دراز بند کیا تو گویا سارے فیصلے خود بخود ہوتے ملکہ یان سفو کا کنواں رات کے اس پہر ویران پڑا تھا سیاہ دن کے وقت آتے تھے اور اب گیٹ بند ہو چکے تھے پھر بھی اندر داخل ہونے والے رستے نکال دیتے تھے یہ قدیم طرز کا خلاصہ سہن تھا جس کے وسط میں کنواں بنا تھا احاطہ ویران پڑا تھا اور اوپر آسمان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا احاطے کے ایک طرف دیوار میں رستہ تھا جو مندر کی طرف جاتا تھا اس کی چوکھٹ پہ ایک ہبلا سا کھڑا تھا سیاہ لبادے پہ سیاہ ہوٹ پہنے ایک لڑکی جو احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی وہ اندر نہیں جا رہی تھی اسے کچھ دیر یہیں چھپ کے ایڈم کا انتظار کرنا تھا ایڈم کو سامنے سے آنا تھا اور وہیں سے گزر کے کنویں تک جانا تھا وہ پہلے اسے اندر آنے دینا چاہتی تھی دفتن ہلکی سی آہٹ ہوئی پھر قدموں کی آواز آئی آواز کافی واضح تھی جیسے نوارت کو چھپنے یا ملاقات کو خفیہ رکھنے میں دلچسپی نہ ہو اور وہ اعتماد سے چلتا آ رہا تالیا کی اندھیرے میں دیکھتی آنکھیں اچنبے سے چھوٹی ہوں یہ ایڈم کے چلنے کا انداز نہ تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی وان فاتح احاطے میں داخل ہو رہا تھا اس نے سیاہ پینٹ پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ادھر ادھر دیکھتا کنویں کی طرف بڑھ رہا تھا وہ دم سادے اسے دیکھی گئی وہ کنویں تک آیا اور اس کی منڈیر کے کنارے پہ بیٹھ گیا کنویں کی سطح جالی سے ڈھکی تھی وہ مڑ کے جالی کے نیچے گہرے کنویں کو دیکھ کے بولا باہر آ جاؤ تالیا مجھے تم سے بات کرنی ہے اس کا انداز پرسکون تھا اس میں تحکم بھی تھا اور اپنائیت تھی تالیا کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا مگر اس نے تھوک نگلا اور سارے آنسو اندر اتارے پھر ہوٹ پیچھے کو گرائی اور باہر آئی اندھیرے سے چاندنی کا سفر اس نے لمحوں میں کیا یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی وہ منڈیر پہ بیٹھا ابھی تک گردن موڑے کنویں کے اندر جھانک رہا تھا یہ ملاقہ کی ایک ملکہ یان سوفوں کا کنواں تھا جو اس کے لیے سن باؤ وانگ لی نے تعمیر کروایا تھا یان سوفو شاہی چین کی بیٹی تھی اور ملاقہ میں وہ خود کو اجنبی محسوس کرتی تھی غیر فارنر کہتے ہوئے اس نے گردن موڑی اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کھڑی تالیہ کو دیکھا جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی سیاب بال پونی میں بندھے تھے تھی اور چہرے سے وہ مرچھائی ہوئی لگتی تھی تم نے جو سونے میں لکھی کتاب مجھے پڑھنے کے لیے دی تھی اس میں لکھا تھا کہ ملکہ یان سفو ملاقہ میں کسی پہ اعتبار نہیں کر رہی تھی وہ ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتی تھی وہ چاہتی تھی کہ ہمیشہ خود کو خود بچائے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا کوئی کسی کو بچانے آیا بھی نہیں کرتا وہ تلخی سے زیر لب بولی مگر منڈیر پہ بیٹھے شخص نے سن لیا اس کی آنکھوں میں واضح فکر مندی ابھری مگر کبھی تو کبھی تو تالیا انسان کو دوسرے کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اسے بچائیں کیا ایک دفعہ تم وان فاتح پہ اعتبار نہیں کر سکتی وقت تھم گیا کنواں خاموش تھا اور آسمان پہ چاندنی پھیلی تھی اس چاندنی کے آلے میں فاتح کا چہرہ روشن دکھائی دیتا تھا کیا ایک دفعہ مجھے اپنی مدد نہیں کرنے دے سکتی وہ آہستہ سے اس کے کے ساتھ آ بہت کچھ یاد آیا کبھی وہ ابو خیر کی حویلی کی مندیر پہ یوں ہی بیٹھتے تھے اور قدیم ملاقہ کو اپنے سامنے پھیلے دیکھتے تھے مگر سارا مسئلہ یہی تھا کہ اسے سب یاد تھا اور فاتح کو فاتح کو کچھ یاد نہیں تھا ایڈم کیوں نہیں آیا وہ بولی بھی تو یہی یوں لگتا تھا ایک زمانے بعد وہ اس سے ملی ہے اسے نہیں آنا تھا اس کو یہ ملاقات کروانے کے لیے میں نے کہا تھا وہ سادگی سے کہہ رہا تھا وہ دم سادے اسے دیکھے گئے آپ کو میری ای میل مل گئی تھی اسی لیے آپ نے اس دن کہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں مجھے تمہاری بے گناہی پہ یقین کرنے کے لیے اس ای میل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی جس تالیا کو میں جانتا ہوں جو اتنے مہینوں سے میرے لیے کام کرتی رہی ہے وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتی تالیا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کا دل ڈوب سا گیا وہ صرف اپنی چیف آف سٹاف کو جانتا تھا وہ شہزادی تاشا کو نہیں جانتا تھا آپ کو واقعی میرا یقین ہے ہاں میں نہیں جانتا اسرا کو کس نے مارا ہے مگر انہوں نے خودکشی کی ہے وہ ایک دم بول پڑی فاتح کے ابرو اکٹھے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا نہ یقین کریں آپ کو تو اس بات کا یقین بھی نہیں آئے گا کہ مسز اسرا نے ہی آریانہ کو اس نے تلخی سے کہہ کے سر جھٹکا اور سامنے اندھیرے میں ڈوبی خستہ حال دیوار کو دیکھنے لگی مجھے ذلکفلی نامی آدمی نے وہ تحریر دی تھی جو میں تمہارے لیے اس کے حوالے کر گیا تھا اس رات میں جو میری یاداشت سے کھو گئی ہے میں نہیں جانتا وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے مگر میں اسرا کے بارے میں بات کرنے نہیں اس کا لہجہ کتے ہی تھا تالیا چپ چاپ سامنے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کو میں تمہارے بارے میں بات کرنے آیا ہوں آپ اس اسکینڈل سے خود کو کیوں نہیں نکالتے تالیا نے جیسے سنا ہی نہیں تھا میں کافی دن سوچتی رہی کہ ان کاغذات پہ آپ کے دستخط کیسے آ گئے یقیناً کسی نے نقلی دستخط کیے ہوں گے مگر مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ آپ نے ہی کیے ہوں کورے کاغذ پہ تالیہ نے چہرہ موڑ کے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا اور تلخی سے مسکرائی مسز اسرا نے آپ سے کورے کاغذ پہ دستخط لیے تھے ہے نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ دستخط تو میرے ہی تھے وہ سادگی سے شانے اور چکا کے بولا فرق پڑتا ہے آپ سے زسرا کو کور کرنے کے لیے سارا الزام اپنے سر نہیں لے سکتے یہ جھوٹ ہوگا آپ کو لوگوں کو حقیقت بتانی پڑے گی میرے دو بچے ہیں تالیہ وہ سروائو کر لیں گے آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ ہر چیز برداشت کر لیں گے پلیز اپنا کریئر اس جرم کے لیے تباہ نہ کریں جو آپ نے نہیں کیا صوفیہ رحمان کی آف شور کمپنی بھی سامنے آئی تھی وہ ابھی تک تخت پہ براجمان ہے اس کا کریئر تو برباد نہیں ہوا کیونکہ وہ لیڈر نہیں ہے لوگ اسے سچائی کی توقع نہیں کرتے مگر آپ کے لیے لوگوں کے پیمانے مختلف ہیں اس جرم کو تسلیم کرنے سے آپ لوگوں کا اعتبار کھو دیں گے ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ سے دھوکے سے سائن کروائے گئے تھے پلیز فاتح خود کو بچائے وہ تالیہ کو دیکھ کے نرمی سے مسکرائے آج تم میری چیف آف اسٹاف کی طرح بول رہی ہو کیا تم اپنی جاب کو مس کر رہی ہو شہزادی کے تاثرات بدلے ماتھے پہ بل پڑے اور ناک نقوت سے سکولی مشورہ دے رہی ہوں مفت تھا اور کندھے اچکا کے ناراضی سے سامنے دیکھنے لگی افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کے لیے آپ اتنے عقل مند ہو کے بغیر سوال اور جواب کی کیسے کسی کو بلینک ڈاکیومنٹ دے سکتے ہیں یا اللہ ساتھی نے جواب نہیں دیا وہ سامنے موجود اس کھنڈر زدہ دیوار کو دیکھے گا تم کبھی ہانامی کے دنوں میں جاپان گئی ہو تالیا چیری بلاسم سیزن میں نہیں مگر میں نے ملیشیا میں ساکورا کے پھولوں کو گرتے دیکھا ہے میں نے بھی وہ خاموش ہو گیا ارد گرد پھیلا اندھیرا پل بھر کے لیے چھٹ سا گیا وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا فضا میں پھولوں کی خوشبو تھی سڑک پہ چیری بلاسم کی تہ بچھی تھی قریب سے گزرتے بچے کے جوتے کچھ چھنکار رہے تھے وہ ہاتھ میں پکڑے کاٹن کینڈی کی اسٹک گول گول گھما رہا تھا کاٹن کینڈی بالکل چیری بلاسم کی طرح تھی اتنی نازک کہ ہاتھ لگانے سے فنا ہو جاتی اسرا کے بیٹھنے سے فاتح کی کافی چھلکی تھی ایک زمین بوس پھول داغدار ہو گیا تھا کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے وہ فائل اس کی طرف بڑھائے ہوئے کہہ رہی تھی اور ڈھیر سارے پھول چھم سے نیچے آن گرے اس نے آستین سے صفحے سے پھول ایک طرف ہٹائی کیا سوچ رہے ہیں تالیہ کی آواز پہ وہ چونکا یہی کہ اس نے کاغذات سائن کروانے سے پہلے کیا کہا تھا وہ دونوں اندھیر کنویں کے دھانے پہ بیٹھے تھے اور سامنے انہیں کائی زدہ خستہ حال دیوار دیکھ رہی تھی کیا کہا تھا پاتے خاموش رہا اتنی دیر کہ تالیا کو اپنا سوال بھول گیا تم جانتی ہو چیری بلاسم کس شے کی علامت ہے جوانی میں جلد مر جانے کی ہاں اور نزاکت کی بھی یہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ زیادہ دیر موسم کی سختی برداشت نہیں کر سکتا یہ ہار مان جاتا ہے اور گر جاتا ہے شاید اسی لیے یہ کسی اور کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اسے بچا لے صرف خود پہ انحصار کرتا ہے مگر کوئی انسان ہر دفعہ اپنے آپ کو خود ہی نہیں بچا سکتا میں چیری بلاسم نہیں ہوں توانکو کو عرصے بعد وہ لفظ منہ سے نکلا مگر تم چیری بلاسم کی طرح زمانے کی ساری سختی کو اکیلے جھیلنے کا فیصلہ کر چکی ہو ایسے تم گر جاؤ گی تالیا ختم ہو جاؤ گی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا سارے موسم رک گئے تھے وقت ان کے آس پاس ٹھہر گیا تھا ہر انسان کو خود کو خود ہی بچانا پڑتا ہے ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا وہ زور دیکھ کر بولا تم زندگی کے سارے مسئلوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتے فیملی دوست یہ سب کس لیے ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے ساتھ ہماری جنگیں نہ لڑ سکیں مگر ہر انسان اکیلا ہی ہوتا ہے اسے ایک دفعہ تالیا ایک دفعہ تم مجھے خود کو بچانے دو وہ اس کی طرف ترچھا رخ موڑے زور دے کر کہہ رہا تھا ایک دفعہ تم ہر کسی کو اپنی زندگی سے شٹ آؤٹ کرنے کے بجائے مجھے اپنی مدد کرنے دو آپ مجھے اس میں سے نہیں نکال سکتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی مسز اسرا مجھے بہت برا پھنسا گئی ہیں میں تمہیں اس میں سے نکال سکتا ہوں اگر تم مجھ پہ اعتبار کرو آپ کیا کر سکتے ہیں تو مجھ پہ اعتبار تو کر کے دیکھو میں سب ٹھیک کر لوں گا وہ دھیمی آواز میں کتیت سے کہہ رہا تھا اچھا آپ بتائیں کیا کروں میں تالیہ نے کندھے اچکائے میں نے اس وقت تمہیں کہا تھا کہ بھاگ جاؤ کیونکہ تم غلط وقت پہ غلط جگہ موجود تھی مگر میرا خیال تھا کہ تم وہاں سے گھر جاؤ گی اور جب پولیس آئے گی تو تم تمہیں گرفتاری دے دوں گی اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی تمہیں اپنا بیان دینا چاہیے تھا وکیل اگلے روز تمہاری ضمانت کروا لیتا تم اس سب کا سامنا کر سکتی تھی بجائے بھاگنے کے تم اب بھی یہ کر سکتی ہو وہ بے بسی بھرے اسرار سے کہہ رہا تھا اب بھی کے الفاظ پہ تالیا بدک کی کھڑی ہوئی اور دو قدم پیچھے ہٹی آپ چاہتے ہیں میں اس جہنم میں دوبارہ چلی جاؤں جہاں سے میں اتنی مشکل سے نکلی تھی میں مصر تک گئی اتنی دور اپنی آزادی خریدنے اور وہاں بھی میں اتنے دن اس خوف سے لڑتی رہی جو اس قید خانے نے میرے دل میں بٹھا دیا تھا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ اس میں چلی جاؤں کیا تم ایک دفعہ میرا اعتبار نہیں کر سکتی وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور افسوس سے اسے دیکھا مگر تالیہ مراد نے نفید میں سر ہلایا میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جاؤں گی وہ ایک دم ہراساں نظر آنے لگی تو تم کیا کرو گی تم ملک سے باہر نہیں جا سکتی مجھ سے دن کی روشنی میں نہیں مل سکتی سر اٹھا کے نہیں چل سکتی ہر ایک سے کٹ کے خوف سے بھاگتے ہوئے کیسے زندگی گزار دولت کی قید میں جانے سے پہلے میں اپنی اس زندگی کو ختم کرنا بہتر سمجھوں گی وہ غرا کے بولی اور پھر سناٹا چھا گیا وان فاتح کے چہرے پہ بے یقینی اتری کم از کم تم اپنی زندگی خود ختم نہیں کر سکتی اس نے جیسے ماننے سے انکار کیا کیوں سمجھتے ہیں آپ سب مجھے اتنا بہادر اور مضبوط کیوں لگتا ہے آپ کو کہ تالیہ مراد اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہو سکتی اسے اس بات نے غصہ دلایا اور اسی وقت بھار شور سمجھا جلتی بجھتی نیلی سرخ پتیاں پولیس کے سائرن تالیہ چونکی اور پھر اس نے بے یقینی سے فاتح کو دیکھا آپ مجھے پکڑوانے آئے تھے آپ نے آپ نے پولیس بلا لی فار گاڈ سیک میں نے نہیں بلایا ان کو شاید وہ کسی طرح میری لوکیشن ٹریک کر رہے ہوں گے مگر تالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے ہوٹ پہ گرائی آپ مجھے گرفتار کروانا چاہتے ہیں کیا آپ نے دولت سے ساز باز کر رکھی ہے اور میں ایڈم پہ اعتبار کر کے یہاں چلی آئی نہیں تالیا پلیز مت جاؤ ان کا سامنا کرو تم بے گناہوں میں بچا لوں گا تمہیں مگر وہ مڑ چکی تھی کنویں کے پاس کھڑا شخص بے بسی سے آخری دفعہ بولا تالیہ مت جاؤ میرے ساتھ رہو وہ الفاظ وہ لہجہ وہ اس کے دل کو دھکا دے گیا مگر اس کے قدم اب نہیں تھم سکتے تھے چند لمحوں میں وہ دیوار پھان کے اندھیرے میں غائب ہو چکی اروان فاتح تنہا کھڑا رہ گیا کچھ سانے یوں ہی گزرے پھر وہ احاطے سے باہر نکلا اور مرکزی ہال تک آیا جہاں بارہ دری بنی تھی اس کی چوکھٹ پہ رک کے اس نے باہر سڑک کی طرف دیکھا سڑک کنارے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہاں ایک ایمبولینس کھڑی دکھائی دے رہی تھی جو زخمی کو لینے آئی تھی ساتھ میں پولیس کی ایک بائک بھی موجود تھی اوہ تالیا اس نے کرا کے آنکھیں بند کی اور افسوس سے سر جھل دبے قدموں قدوںفلی کے گھر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا دروازہ بند کر کے اس نے کمر سے پشتکائے چند گہرے سانس لیے پھر ہڈ اتاری اور راہداری میں آگے بڑھی دیوان خانے کی بتی جلی تھی وہ پہلے اس طرف آئی تاکہ ذوالکفلی سے بات کر سکے مگر چوکھٹ پہ ٹھہر گئی وہاں زلکفلی کے ساتھ فرش پہ ایڈم بیٹھا تھا وہ چند ثانیے کے لیے بالکل ساکت ہو گئی پھر سوالیہ نظروں سے نظرکفی کو دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے یہ نوجوان بہت ضدی واقع ہوا ہے میں اسے گھر سے نہیں نکال سکا ایڈم اسے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا دونوں چند لمحے اداسی سے ایک دوسرے کو دیکھے گئے پھر وہ سر کو ہلکا سا خم دے کے بولا شہزادی اور مسکرایا تالیہ جواب میں تمکنت سے سر نہیں جھٹک سکی جیسے قدیم ملاقہ میں جھٹکا کرتی بس چپ چاپ آگے آئی اور فرش پہ بیٹھ گئی وہ بھی سامنے بیٹھ گیا تو ذوالکفلی اٹھ کھڑا ہوا تم پریشان لگ رہی ہو میں تمہارے لیے سوپ لاتا ہوں بوڑھے جادوگر نے اپنی ٹوپی سر پہ جمائی اور باہر نکل گئے دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی وہ دونوں آمنے سامنے فرشی نشست پہ بیٹھے تھے سمجھ نہیں آتا تھا بات کہاں سے شروع کریں تم نے کہا تم مشکل میں ہو وہ تم ہوں اور تم نے وہاں کنویں پہ وان فاتح کو بھیج دیا آپ دونوں کا ملنا ضروری تھا اور انہوں نے پولیس بلا لی تالیا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا ایڈم کے ابرو تحیر سے اٹھے کیا وہ چاہتے ہیں کہ میں گرفتاری دے دوں پھر وہ چونکی تم بھی یہی چاہتے ہو کیا کیا ادھر بھی پولیس کو لے آؤ گے جو وہ بدک کے اٹھنے لگی نہیں چیتالیا وہ تیزی سے بولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ پولیس کو بلا لیں گے ورنہ میں ان کو کبھی آپ سے ملنے نہیں دیتا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ گرفتاری دیں اگر آپ جیل چلی گئی تو مجھے کون بچائے گا تالیا کے تنے احساب ڈھیلے پڑ گئے اور وہ تذہ سب سے اسے دیکھنے لگی ایڈم تم سچ بول رہے ہو نا وہ بار بار چوکھٹ کو بھی دیکھتی کوئی معلوم نہیں وہاں سے ابھی پولیس دروازہ توڑ کے داخل ہو جائے ایڈم جھوٹ نہیں بولتا ایڈم آپ کے ایسے کاموں میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے جنہیں آپ بان فاتح سے بھی چھپانا چاہیں اسے یاد آیا ان دونوں کا خزانے والا ایڈونچر یوں لگتا تھا اس واقعے کو واقعی چھ سو سال گزر چکے ہوں یا شاید پانچ سو ستاون برس ہاں تم میری ہر بات مانتے تھے وہ قدرے ڈھیلی ہو بیٹھے اور آزادگی سے مسکرائے کیسے ہو تم اب آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ میرا مسئلہ آپ سے بڑا نہیں ہے تم اپنے حملہ آوروں سے چھپ رہے ہو تم چاہو تو یہاں رہ سکتے ہو یہاں نیچے کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جو نہیں چی موت میرے تعقب میں ہے اور کتابیں مجھے نہیں بچا پائیں گی آپ بتائیں ایڈم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے تالیا چند لمحے کے لیے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی موم بتیوں سے نیم روشن دیوان خانے کو آزادگی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے میں وان فاتح نہیں ہوں جو لیڈ کرتے ہیں اور مسئلوں کا حل بتاتے ہیں میں ایڈم ہوں میں لیڈ ہونے والوں میں سے ہوں آپ جو کہیں گی میں کروں گا آپ بتائیں وہ بے لوس انداز میں کہہ رہا تھا تالیہ کا آخری حل اس کے ذہن میں تھا مگر وہ ایڈم سے کیسے کہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذلکفری کو معلوم ہو اور وہ کچن میں تھا پھر اس نے جیب سے ایک چٹ نکالی اور اس کی طرف بڑھائی مجھے ایک پاؤڈر تیار کرنا ہے اس کے لیے کچھ جڑی بوٹیاں چاہیں تم یہ صبح مجھے لا دو گے ایڈم نے چٹ نکالی اور اجنتے سے اسے دیکھا مگر یہ پاؤڈر آپ کو اس مسئلے سے کیسے نکال سکتا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے کون وامن نے کہانی گھڑنی شروع کی یہ داتن کے لیے ہے اس کو کینسر ہے وہ مر رہی ہے واٹ ایڈم ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا اور بے یقینی سے اسے دیکھا ہاں اس کے بال جھڑ رہے تھے کیونکہ وہ کیمو کروا رہی تھی مگر اس نے مجھے کہا کہ وہ کیٹو پہ ہے اور اسی لیے ایسا ہو رہا ہے مگر ذوالکفری کے کتب خانے میں میں نے ایک دوا کی ترکیب پڑھی ہے جو اس کا کینسر مکمل طور پہ ٹھیک کر سکتی ہے یہ جادو نہیں ہے ایک قدیم جاپانی دوا ہے میں یہ اس کو سنگاپور بھجوا دوں گی تم بس اس کو بنانے میں میری مدد کرو ایڈم افسوس سے گنگ ہو گیا تھا کچھ لمحے وہ بول ہی نہیں سکا پھر دیکھا کہ زلکفلی میں بھاپ اڑاتے پیالے لیے آ رہا ہے تو اس نے چپ چاپ پرچی جیب میں رکھ دیفلی سوپ رکھ کے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا تو ایڈم نے پرچی نکال کے پڑھی اور اجنبے سے پوچھا یہ عجیب طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں ان میں سے اکثر زہریلی ہیں اور یہ شور یہ دوا بنانے کے لیے ہی ہے ایڈم تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا وہ برا مان کے بولی اور عورت کا مان سے کہا یہ فکرہ بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے مشکل دستخط بھی زہریلی جڑی بوٹیوں کی تلاش بھی اوکے مجھے آپ پہ اعتبار ہے میں لا دوں گا مگر ان سے دوا کیسے بنے گی بڑے بڑے تریاق زہریلی بوٹیوں سے ہی بنتے ہیں ایڈم بن محمد مبہم سے انداز میں بولی تھی میں تو داتن پہ حیران ہوں وہ کب سے اس بیماری کا شکار تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ پلیز اب تم جاؤ مجھے آرام کرنا ہے وہ سوپ کا پیالہ اٹھا کے ایک دم کمرے سے نکل گئی ایڈم نے دیکھا کہ اب وہ نیچے جا رہی تھی وہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ ذوالکفلی نے اسے پکارا ایڈم چونک کے مڑا بوڑھا جادوگر اس کے پیچھے آ رہا تھا سنو نوجوان وہ سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوا میں تالیہ کی پلانس میں مداخلت نہیں کرتا وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ اس میں آزاد ہے اور میں تمہیں یہاں آنے سے بھی نہیں روکوں گا تم جب آنا چاہو آ جاؤ اگر کل مجھے شہر سے باہر جانا ہے میں رات تک آ جاؤں گا اور وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا تم اس کو کوئی جڑی بوٹی لا کر نہیں دو گے وہ اپنی دوست کے لیے دوا بنانا چاہ رہی ہے آپ کی کتابوں سے انہوں نے ہاں ٹھیک ہے نیچے ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں طب کے نسخے ہیں مگر وہ دوا نہیں بنانا چاہتی وہ بے چینی سے بولا وہ زندگی سے مایوس ہو چکی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کا نہ سوچے ایڈم بن محمد ہنس دیا چیتالیہ کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتی دلکفی سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا وہ اس روز سمندر میں خود کو ڈبونے چلی گئی تھی اگر میں اسے واپس نہ لاتا تو تم اس سے یوں مل نہ سکتے مگر ایڈم پھر سے ہنس دیا آپ کو غلطی لگی ہوگی میں چیتالیہ کو جانتا ہوں کوئی بھی خودکشی کر سکتا ہے وہ نہیں اور اگر انہیں اپنی جان لینی ہوتی تو سمندر تک جانے کی ضرورت نہیں تھی خنجر تو ہے ان کے پاس موت کی تکلیف شدید ہوتی ہے نیچے کتب خانے میں ایسے زہریلے مادے کی کتابیں موجود ہیں جو انسان کو بنا تکلیف کے مار دیتے ہیں مجھے ڈر ہے وہ ایسا ہی زہر اپنے لیے نہ تیار کرنا چاہتی ہو بنا تکلیف والا زہر کیا معلوم اس سے بھی تکلیف ہوتی ہو مگر کوئی اس تکلیف کا بتانے تک زندہ تھوڑی رہا ہوگا مجھ سے بحث مت کرو لڑکے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو تم اسے کوئی ایسا مواد نہیں لا کر دو گے جس سے وہ اپنی جان لے لے اوکے میں کہوں گا مجھے وہ بوٹیاں نہیں ملی اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا اور اس کا انداز ایسا تھا کہ ذوالقفی نے یقین بھی کر لیا بہت بھیتر وہ اسے گھورتے ہوئے واپس مڑ گیا گلی کے اس پار جاتے ہوئے ایڈم نے موڑی توڑی چٹنی کالی اور اسٹریٹ لائٹس میں اسے پڑھنا چاہا اب اسے یہ سوچنا تھا کہ یہ بوٹیاں اسے کہاں سے ملیں گی وہ تالیا کا دوست تھا ذلکفی کا نہیں اسے تالیا سے وفا نبھانی تھی اگر تالیا نے کہا تھا کہ یہ بوٹیاں چاہیے تو ایڈم انہیں زمین کے آخری سرے سے بھی ڈھونڈ کے لا کے دے گا سن باؤ وانگ لکھی سر خویلی چاندنی میں ڈوبی اپنے ڈھیر و راز چھپائے وہیں کھڑی تھی اس کا سہن اب مزید ویران لگتا تھا کوئی مجسمہ وہاں موجود نہ تھا اور اس کا ملبہ تک صاف کر دیا گیا تھا برامدے میں بنے آتش دان ہیٹر جلا تھا جس نے سردی کو روک رکھا تھا کنواں درخت اور سہن خاموشی سے برامدے کو دیکھ رہے تھے جہاں آتش دان کے قریب الیکٹرک چولہے پہ رکھی کیتلی میں پانی گرم ہو رہا تھا فاتح وہیں کھڑا تھا سیاہ پینٹ پہ کوری سفید سویٹر پہنے وہ ماتھے پہ بال بکھرائے موبائل پہ میسج دیکھتا بی این کے صدر سے مختلف ایک بے نیاس آدمی دکھائی دیتا دفتن گھنٹی بجی تو فاتح نے گہری سانس لی موبائل رکھا اور پہلے پری کیبنٹ کھولی ایک اور مگ نکالا اور میز میں موجود اپنے مگ کے ساتھ رکھا پھر کیتلی میں ایک دوسرے فرد کی چائے کے پانی کا اضافہ کیا مجھے معلوم تھا تم آؤ گے دروازہ کھول کے اس نے جتا کے کہا اور خود واپس مڑ گیا ایڈم اس کے تعقب میں برامدے تک آیا جہاں کیتلی میں پانی کھولتا دکھائی دے رہا تھا میں نے آپ پہ اعتبار کیا اور آپ نے پولیس بلا لی ایڈم برہمی سے کہتا برامدے میں آ رکا اگر مجھے پولیس بلانی ہوتی تو پہلے ان کو ذلکفری کے گھر بیچتا جہاں وہ پناہ لیے ہوئے ہے وہ اب پتی کے ڈبے کا ڈھکن کھول رہا تھا ایڈم کی طرف پشتی اور چہرہ سنجیدہ لگتا تھا تو پھر وہ کیوں سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے کیونکہ وہ خوف زدہ ہے اس نے مٹھی میں سوکھے پتے مستے اور کیتلی میں جھونکے پتے گرتے ساتھ ہی گرم پانی کے بمرے میں پھنستے چلے گئے تو آپ کو ان کا خوف دور کرنا چاہیے تھا ایڈم کی آواز بلند ہوئی میں نے پولیس نہیں بلائی تھی وہ کسی اور کے لیے آئی تھی سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹھنڈے سے انداز میں فاتح نے اپنی صفائی دی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دے اس نے بٹن دبا کے تپش دھیمی کی اور کیتلی کو ڈھک دیا پھر ایڈم کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا کیونکہ فرار حل نہیں ہوتا انسان کو حالات فیس کرنے چاہیے مگر آپ خود تو ایسا نہیں کر رہے معاف کیجیے گا آپ اس آف شور کمپنی کے بارے میں واضح جواب نہیں دے رہے اتنے دن سے سب آپ سے پوچھ رہے ہیں فاتح اس پاک نظروں سے چند لمحے سے دیکھتا رہا تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ بھاگتی رہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ہر فیصلے میں ان کا ساتھ دوں غلط فیصلوں میں بھی انسان کو ہر وقت ناسے دوست نہیں چاہیے ہوتے سر کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں وہ جتا کے بولا اسے معلوم نہیں کس بات کا غصہ تھا اور تم اسی لیے اس کی مدد کر رہے ہو تاکہ وہ ساری عمر بھاگتی رہے اس کی نوبت نہیں آئے گی مجھے ان پہ اعتبار ہے چیتالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور پھر چولہا بند کر کے کا ڈھکن اتار دیا خوشبودار بھاپ تیزی سے اوپر کو اٹھی اس نے چہرہ پیچھے کر لیا اور چھلنی پیالی پہ رکھی پھر کیتلی سے سنہری دار اس میں الٹنے لگا تم اس کی کس کام میں مدد کر رہے ہو وہ کیا کرنے کا سوچ رہی ہے اگر چیتالیہ مجھے کوئی کام کہیں گی تو میں آنکھیں بند کر کے اسے کروں گا سر کسی کو بھی بتائے بغیر چاہے وہ کام اس کے اپنے لیے برا بھی ثابت ہو اب وہ سر جھکائے دوسری پیالی میں چائے انڈیل رہا تھا پتوں کی کڑک دار خوشبو سارے برآمدے کو معطر کر گئی تھی وہ ان کی کسی بھی چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتا وان فاتح دونوں کپ اٹھائے اس کی طرف مڑا اور سادگی سے پوچھا کیوں کیا تمہیں ڈر ہے کہ شہزادی تمہارا دایاں ہاتھ کٹوا دے گی شاہی مورخ اور ایک پیالی اس کی طرف بڑھائی ایڈم بن محمد سکتے میں آ گیا لب ذرا سے کھل گئے وہ پلک تک نہیں جھپک سکا چائے فاتح نے اسے پکارا اس کا ہاتھ ابھی تک بڑا ہوا تھا ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے ساری ناراضی ہوا ہو گئی اس نے مرے مرے ہاتھوں سے کپ تھاما آنکھیں ابھی تک بے یقینی سے فاتح کو تک رہی تھی آپ کو سب یاد ہے کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے اپنے کپ سے گھون بھر کے اس نے پیالی نیچے کی اور چھوٹے قدم اٹھاتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑا ہوا باہر چاندنی میں ڈوبا سین خاموش پڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کپ سے ایڈم نے کمزور لہجے میں پکارا گرم کپ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں سرد پڑتا جا رہا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نیند کتنی گہری تھی جاگنا زیادہ اہم ہے وہ اندھیر درخت کو دیکھتے ہوئے گھون بھر کے بولا مگر کیسے ایڈم بے جان قدموں سے چلتا اس کی آخر میں آ رکا کل رات یہاں آنے سے پہلے میں نے کاغذ لکھا تھا اس کو دراز میں رکھنے کے بعد مجھے ملاقہ آنے تک سب یاد آ گیا تھا ایسے جیسے کبھی بھولا ہی نہ ہو اور آپ نے چیتالیہ کو نہیں بتایا وہ صدمے سے اس کی پشت دیکھ رہا تھا وان فاتح نے جواب نہیں دیا وہ سامنے درخت کو دیکھتے ہوئے گھون گھون چائے تھی اگر آج آپ ان کو بتا دیتے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی اس سے کہو کل وہ مجھ سے ملے اس نے ایڈم کی بات کاٹی چند منٹ پہلے اس نے کہا ہوتا تو ایڈم سختی سے انکار کر دیتا مگر اب اب سب بدل چکا تھا اس نے سر تسلی میں خم کر دیا کل رات وہی وقت وہی جگہ مسکرا کے کہتے ہوئے فاتح اس کی طرف مڑا وہ بالکل پرسکون لگتا تھا سو کے ایڈم نے پھر سے سر کو جنجش دی اب وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آ سکتا تمہارے خیال میں وہ دوبارہ ملنے پہ راضی ہو جائے گی انہوں نے مجھے ایک کام کہا ہے میں اس کے بدلے میں ان سے آپ کو ملنے کے لیے کہوں گا اس نے چائے سے بھرا کپ واپس رکھا اور مڑ گیا تب فاتح نے اسے پکارا ایڈم تھینک یو ایڈم اس کی طرف پشت کیے چند سانیہ کھڑا رہا فاتح نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس نے لب کاٹے تھے اور آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا وہ لمحہ جس کا اس کو ہمیشہ خوف رہا تھا وہ آ گیا تھا فاتح کو تالیا یاد تھی اور تالیا کو وہ کبھی بھولا ہی نہیں تھا دونوں اپنی جگہوں پہ واپس آ گئے تھے وقت کے اس چکر نے اگر کسی کو برباد کیا تھا تو وہ ایڈم بن محمد تھا آپ کو شکریہ کہنا بھی چاہیے سر کیونکہ شکر ہے کہ ایڈم بن محمد کوئی خود غرض آدمی نہیں تھا ورنہ اور پھر سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گیا وان فاتح افسوس بھری نظروں سے اسے جاتے دیکھنے لگا وہ دونوں جانتے تھے کہ ایڈم بن محمد کے ان کہے الفاظ میں کیسا درد بنا تھا ذوالکفری کا گھر اگلی صبح اپنے مالک کی غیر موجودگی میں مزید ویران نظر آنے لگا تھا وہ شہر سے باہر تھا اس لیے آج اس نے تالیا کا کھانا ٹریپ ڈور سے نیچے نہیں رکھا تھا وہ اب خود کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی ذرا سے کھٹکے پہ چونک جاتی بار بار کھڑکی کی بلائنڈس کو دو انگلیوں سے کھولتی اور درست سے باہر جھانکتی ایک گرد سب سکون تھا صرف وہی خوف زدہ تھی ناشتے کی ٹرے لیے وہ دیوان خانے میں آئی اور اسے فرش پہ اپنے سامنے سجایا پھر کافی کا مگ اٹھایا ہی تھا کہ نظر شیلف پہ پڑی وہاں کتار میں بوتلیں رکھی تھی وہ اپنی بوتل پہچانتی تھی جو عرصے سے خالی ہو چکی تھی مگر مرکزی مقام پہ رکھی وان فاتح کی بوتل آج وہ بھی خالی تھی تالیا کے لب بے یقینی سے کھل گئے اس نے پرسوں رات یہ بوتل غور سے دیکھی تھی اور یہ تین چوتھائی بھری تھی کل وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی اور آج یہ خالی تھی وان فاتح کی یاداشتیں اس کے ذہن کو واپس مل گئی تھیں کب یقیناً پچھلے چوبیس گھنٹوں میں وہ گزشتہ روز ملاقہ آیا تھا اور پچھلی رات تالیا سے ملا تھا کیا تب اس کو سب یاد تھا پھر بھی اس نے پولیس بلا لی اس نے تالیا کو بتایا کیوں نہیں چند لمحے وہ شوق میں بیٹھی رہی اور پھر پھر اسے ڈھیروں غصہ آیا اور آنکھیں آنکھیں بے بسی بھرے زخمی پن سے بھر گئیں۔ وہ مارے باندھے ناشتہ کرنے لگی تبھی گھنٹی بجی تالیا کرنٹ کھا کے اٹھی اور تیزی سے ٹکنے سے بندہ خنجر نکالا اس کی رنگت سفید پڑ گئی تھی چند لمحے وہ خاموشی سے دم سادے کھڑی رہی پھر باہر سے آواز سنائی دی میں ہوں ایڈم مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے وہ اسے اندر لائی اور پھر دروازے کو لاک کیا چھٹکنی بھی چڑھائی اور بولٹ بھی اٹکایا آج موسم قدرے زیادہ ٹھنڈا تھا اس لیے ایڈم نے جیکٹ پہن رکھی تھی مگر گھر گرم تھا اس نے راہداری میں آتے ہی جیکٹ اتاری اور اسے افسوس سے دیکھا جو اب کھڑکی سے باہر کا جائزہ لے رہی تھی فکر نہ کریں کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا میں بہت احتیاط سے آیا ہوں تالیا نے سر جھٹکا اور دیوان خانے میں چلی آئی وہ اس کے پیچھے آیا اور بنا تمہید کے کہنے لگا وان فاتح کو سب یاد ہے جانتی ہوں ابھی دیکھا ہے وہ تلسی سے شیلف کی طرف اشارہ کر کے بولی اور واپس فرش پہ دو زانوں بیٹھی واہ خاصا ترقی یافتہ جادوگر واقع ہوا ہے ذوالکفی کافی اپ گریڈیڈ سسٹم ہے اس کا پھر اس نے تالیا کے تاثرات دیکھے تو چہرے کو سنجیدہ کیا اور اس کے سامنے بیٹھا انہوں نے پولیس نہیں بلائی تھی وہ مجھے بعد میں اندازہ ہو گیا تھا وہ ہنوس تلخ تھی وہ سارے مسئلے خود ہی حل کر چکی وہ آپ سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں اب کیا بچا ہے جس کے لیے وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کیا ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب ہیں کیونکہ ان کی طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں ایڈم اتنے مہینوں کے ادھورے جواب اور فاتح کے ادھورے فیصلے یاد آئے تو اس کے دل پہ آنسو گرنے لگے جواب ہوگا تو ملنا چاہتے ہیں آپ ایک دفعہ ان کی بات سن لیں آج رات وہی جگہ وہی وقت فیصلہ آپ کا ہے پھر اس نے جیب سے ایک پوٹلی نکالی اور اس کے سامنے رکھی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو درکار تھیں تالیا دنگ رہ گئی تمہیں یہ اتنی جلدی کیسے ملی آپ کو ڈھونڈنا ان جڑی بوٹیوں کو ڈھونڈنے سے زیادہ مشکل تھا مگر چیتالیا آپ کوئی غلط کام تو نہیں کرنے جا رہے تالیا نے تیزی سے پوٹلی جھپٹی اور کھولی پھر گہری سانس لے کر اسے دیکھا اگر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا تو خاموشی سے اس کو نبھاؤ میں کچھ ایسا نہیں کروں گی جس سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان ہو ایڈم کو ذوالکفری کی بات یاد آئی اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا کہ وہ کہے اپنی جان مت لینا مگر نہیں جس تالیہ کو وہ جانتا تھا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا بس حامی بھر لی میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں وہ چلا گیا تو تالیہ دروازہ بند کر کے راہداری میں آئی تاکہ نیچے جا سکے مگر اسی پل دوبارہ گھنٹی بجی دو دفعہ تین دفعہ کوئی بے چینی سے بار بار گھنٹی بجا رہا تھا پھر دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا اس نے پوٹلی سینے سے لگائے اس سے بند دروازے کو دیکھا اب کون آیا تھا اندھیرا ملاقہ شہر کو دھیرے دھیرے نکل رہا تھا اسٹریٹ کی روشنیاں مغرب ڈھلتے ہی جل اٹھی تھی مگر وہ اندھیرے سے لڑنے میں ناکام نظر آتی صرف سناٹا تھا اور تارے اور تارے خاموشی سے یان سفو کے کنویں کو دیکھ رہے تھے جو خستہ حال دیواروں سے گھرے احاطے میں واقع تھا کنویں کی منڈیر پہ وہ بیٹھا تھا ہاتھ میں گھاس کا تنکا تھا جسے وہ دھیرے دھیرے توڑ رہا تھا ٹھنڈ کے باوجود اس نے سویٹر یا جیکٹ نہیں پہنی تھی بلکہ سیاہ شرٹ کے آستین بھی موڑ رکھے تھے بار بار وہ کلائی کی گھڑی دیکھتا پھر دوبارہ سے تنکے کے ٹکڑے کرنے لگ جاتا اسے احساس بھی نہ ہوا اور کب فضا میں اس کی مانوس خوشبو گھومتی گئی فاتح نے چونک کے سر اٹھایا پھر دن کا ہاتھ سے پھسل جانے دیا وہ اس کے سامنے کھڑی تھی آج اس نے سفید کورے سفید رنگ کا باجو رنگ پہن رکھا تھا اور گردن میں مفلر کی طرح سرخ لے رکھا تھا بال پن لگا کے آدھے باندھ رکھے تھے اور دائیں کان کے اوپر ننا سا چیری بلاسم کا نکلی پھول رکھا تھا کانوں میں قدیم ملاقہ سلائی ٹاپس اور ہاتھ میں وہی سرخ یا کوتی انگوٹھی تھی تالیہ کا چہرہ اسی طرح سفید اور بے رونق تھا مگر وہ تیار لگ رہی تھی کس شے کے لیے تیار وہ اٹھ کھڑا ہوا دونوں چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور آسمان پہ بکھرے تارے ان کو تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ مجھے کیسے اکیلا چھوڑ گئے تھے وہ آنکھوں میں گلا لیے بولی تھی آپ نے میرے باپا سے سودا کر لیا اپنی یاداشتوں کا سودا اور مجھے اعتماد میں لینا بھی ضروری نہ سمجھا اس کے پاس بہت سے شکوے تھے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال لاؤں گا آپ مجھے بتا تو سکتے تھے کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں جان نہ پاتی جانتے ہیں جب ہم واپس آئے اور میں آپ سے پارٹی میں ملی تو مجھے کیسا دھچکا لگا اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں آپ مجھے بھول گئے تھے اور مجھے لگا مجھے ساری دنیا بھول گئی ہے وہ اس سے نگاہ ہٹائے بغیر دھیرے سے بولا میں تمہیں وقت سے پہلے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر مجھے آزاد کر دیتے اس زبردستی کے رشتے سے اس بنا ثبوت کے تعلق سے مجھے خود سے باندھ کے کیوں رکھا بے بسی بھرے غصے سے لبریز آواز بلند ہونے لگی میں نے سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا مگر میں نہیں کر سکا وہ شکستگی سے کہہ رہا تھا میں تمہیں تحریری طور پہ آزاد کرنا چاہتا تھا مگر جب ذلکفلی نے مجھے وہ تین سوال بتائے تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم میرے لیے سب سے اہم ہو تمہارے بغیر میں کبھی اپنی زندگی کے ان بھولے ہوئے چار ماہ کو یاد نہیں کر سکتا تھا میں آپ کے لیے سب سے اہم ہوں وہ تلخی سے سر جھٹک کے ہنسی پھر آگے آئی اور کنویں کی منڈیر پہ بیٹھی گردن اٹھا کے اس نے دیکھا میں اہم تھی تو مجھے بتا دیتے کہ میرے باپ سے سودا کر لیا ہے میں اہم تھی تو مجھے بتا دیتے کہ آریانہ کی موت نے اسرا کا ہاتھ تھا میں اہم تھی تو اتنے ماں مجھے باڈی وومن کی طرح ٹریٹ کیوں کیا آپ تو سب بھول گئے تھے اپنی زندگی الیکشن اور ہائی ایمبیشنس میں مصروف ہو گئے تھے میرے دل پہ کیا گزری تھی آپ کو اندازہ بھی ہے وہ دھیرے سے اس کے ساتھ آ بیٹھا وقت کے دونوں مسافر اب شکستہ حال سے کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے اندھیر دیوار کو دیکھ رہے تھے میں سمجھا تھا میرا بھول جانا ہی ٹھیک ہے تم آزاد ہو جاؤ گی اور میں واپس اپنی زندگی میں چلا جاؤں گا میرے امبیشنس مختلف تھے مجھے اپنے ملک کو تسخیر کرنا تھا میں وہ سب بھلا دینا چاہتا تھا مجھے بھی شہزادی نے گلا امیز نظروں سے دیکھا تو فاتح نے چہرہ اس کی طرف موڑا میں غلط تھا مجھے سے سودا کرنے کے بعد علم ہوا کہ آریانہ کو کس نے مروایا تھا تم مجھے لگا کہ میں اس بات کو نہیں بھولنا چاہتا میں نے وہ نشانیاں تمہارے لیے چھوڑی تاکہ تم مجھے وہ یاد کروا دو آپ نے مجھے خود سے صرف اس لیے باندھے رکھا تاکہ میں آریانہ کے قتل کا معمہ حل کر سکوں آپ نے یہ میرے لیے نہیں کیا آپ نے خود کو چنا آپ خود غرض حیوان فاتح میں غلط تھا انسان کو بعض دفعہ خود اپنے آپ کو سمجھنے میں زمانے بیت جاتے ہیں وہ نہیں جان پاتا کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے میں نے خود کو کہا تھا کہ میں صرف آریانہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا لیکن دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور تالیہ کے دل کا کیا وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی آپ کے لیے کام کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی داؤ پہ لگ گئی میں پبلک فگر بن گئی میرے خلاف انکوائریز کھل گئیں اور اب اب آپ کی وجہ سے میں قاتل کے طور پہ جانے جا رہی ہوں آپ کے سارے فیصلے غلط تھے وان فاتح آپ کے فیصلوں کی سزا میں نے بھگتی ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو چنا اور آپ نے خود کو کیا تم مجھے ایک دفعہ موقع دے سکتی ہو کہ میں تمہیں چنوں وہ اسے دیکھ کے سنجیدگی سے بولا تو یکدم وقت ٹھہر گیا وہ سانس روک کے اسے دیکھی گئی شاید اوپر بکھرے تاروں نے بھی دم ساتھ دیا تھا آپ مجھے چلیں گے اسے یقین نہیں آیا تھا دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ داسی سے مسکرایا میری زندگی میں اس وقت تم سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں ہے تم میری وجہ سے سب میں پھنسی ہو مجھے خود کو اس میں سے نکالنے دو میں آپ کے لیے اہم ہوں وہ پھر سے تلخی سے ہنسی سارا فسوں ٹوٹ گیا اس کو جیسے بے یقینی سی تھی وہ بھلا فاتح کے لیے اہم کیسے ہو سکتی ہے ہم نے ایک زمانہ ساتھ گزارا ہے تالیا میں مانتا ہوں کہ میرے فیصلے غلط تھے مگر میں تمہیں اس قدیم دنیا سے نکال کے واپس یہاں لانا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ تم ایک نئی زندگی شروع کرو جرائم اور دھوکہ دہی سے پاک زندگی اور اس زندگی میں وان فاتح کو کبھی تالیہ یاد رہے نہ رہے ہے نا آپ اپنے فیصلوں کی جتنی صفائیاں دے ڈالیں آخر میں سچ یہی ہے کہ آپ نے تالیہ کو بھول جانا مناسب سمجھا مگر پھر صرف اپنی یاداشتیں واپس لانے کے لیے اسے اپنے سے جوڑے رکھا اب آپ کو سب یاد آ گیا ہے اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہونی چاہیے تمہیں معلوم ہے تم خود بھی کسی چیری بلاسم کی طرح ہو وہ اس کے کان میں اٹکے پھول کو دیکھ کے بولا وہ نقلی تھا مگر اصلی کا گمان ہوتا تھا اور چیری بلاسم نازک ہوتے ہیں وہ تنہا سروائیو نہیں کر سکتے ہاں وہ جلدی مر جاتے ہیں انہیں جلدی مر جانا چاہیے وہ تلخی سے بولی تھی تم ایک دفعہ مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھو میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا تالیا آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں فاتح نے گہری سانس لی کنویں کا پانی اور اس میں گرے لا تعداد سکے دم سادے سننے لگے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری آپ چاہتے ہیں کہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے وان فاتح آپ بیچ رستے کے چھوڑ دینے والوں میں سے ہیں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس جنگل سے تمہیں نکالوں گا کیا میں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا میں نے کہا تھا کہ تمہیں جدید ملاقہ میں واپس جاؤں گا وقت کی قید سے نکال کے کیا میں نے وہ وعدہ توڑا تھا مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں تالیا اور آپ کے وعدوں کی قیمت میں نے چکائی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی میں آپ کی بات نہیں مان سکتی وان فاتح کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے وہ دکھ سے اسے دیکھنے لگا تم مجھے ملنے آ گئی تو مجھے لگا کہ تم میری بات مان دو گی میں کسی اور شے کے لیے آئی تھی وہ منڈیر کنارے بیٹھا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اس کا سفید لباس چمک رہا اندھیرے میں کفن کی مانند کس لیے وہ چونکا میں آپ کو خدا حافظ کہنے آئی تھی ہم آج کے بعد کبھی نہیں ملیں گے فاتح کے ابرو پریشانی سے اکٹھے ہوئے وہ دھیرے سے اٹھا کیوں کیونکہ میں اب تھک چکی ہوں میں دولت اور اس کے آدمیوں سے اب نہیں لڑ سکتی تالیا کی ہمت ٹوٹ چکی ہے تم کیا کرو گی مگر وہ نہیں سن رہی میرے سارے رستے بند ہو چکے ہیں میں ملک نہیں چھوڑ سکتی داتن مجھ سے الگ ہو گئی میں ایک مفرور مجرم بن کے رہ گئی ہوں میرا گھر میرے بینک اکاؤنٹ سب مجھ سے چھن گیا ہے اور وان فاتح تالیا چند میں کچھ بول نہ سکی آپ کو تو میں نے عرصہ ہوا کھو دیا تھا تالیا میرے ساتھ چلو میں تمہیں بچا لوں گا کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا تم نے سفید کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں اسے ایک دم عجیب سا احساس ہوا جیسے کچھ غلط تھا یہ آخری ملاقات تھی اور لوگ الوداع کرتے ہوئے سفید ہی پہنتے ہیں یا پھر کیا وہ سیاہ پہنتے ہیں آج کل مجھے چیزیں ٹھیک سے یاد نہیں رہتی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی آپ مجھے میری چوائسیز کے لیے معاف کر دیجیے گا میرے پاس دوسرا کوئی رستہ نہ تھا تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا کسی نے مجھے کہا تھا کہ میرے اندر کلر انسٹنکٹ نہیں ہے کسی کے دل پہ پیر رکھ کے فیصلے کرنے کا حوصلہ نہیں ہے مگر اب اب میں یہ کر سکتی ہوں وہ چوکھٹ تک پہنچ چکی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا تالیاں مڑی اور اندھیرے میں گم ہو گئی وہ اس کے پیچھے لپکا دوسرا احاطہ سنسان پڑا تھا وہ کہیں نہیں تھی مگر اس کا چہرہ فاتح کے ذہن کے پردے پہ نقش ہو چکا تھا بھیگی سیاہ آنکھیں آدھے بندھے چھوٹے سیاہ بال کان پہ لگا پھول کیا تھا اس کے انداز میں جو ڈسٹرب کر رہا تھا تالیا واپس آئی تو اپنے آنسو خشک کر چکی تھی ذوالکفلی واپس آ چکا تھا اس وقت وہ دیوان خانے میں بیٹھا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا اسے تیزی سے راہداری سے گزرتے دیکھ کے ٹھٹکا تالیا مگر وہ سنے بغیر سیدھی نیچے آئی اس کے چھوٹے سے کمرے میں چائے کا سامان رکھا تھا نے آنکھیں دوبارہ رگڑی اور کیٹل میں پانی گرم کرنے رکھا پھر سٹول کے پلو سے بندی گرا کھولی اس میں ایک پڑی پڑی تھی جس کے اندر پسا ہوا جامن سفوف نظر آتا تھا اس کی کوئی خوشبو نہ تھی کوئی ذائقہ نہ تھا دیکھنے میں وہ بے زر سا پاؤڈر لگتا تھا کیا سارے رستے بند ہو چکے تھے کیا یہی واحد رستہ تھا سارے مسئلے ختم کرنے کا ہاں اس نے لب بھینچے اور بہت سے دلوں پہ پیر رکھ کے صفوف پیالی میں ڈال دیا پھر گرم پانی اس میں انڈیلنے لگا آنکھیں ایک دفعہ پھر بھیگنے لگی وان فاتح کتنی دیر اس احاطے کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا اس کے ابرو فکر مندی سے بھنجے تھے اور آنکھوں میں پریشانی تھی وہ جیسے ہی گئی تھی فاتح کو اس کی فکر شروع ہو گئی تھی بلاخر وہ وہاں سے نکلا اور کار کو بے مقصد سڑک پہ ڈال دیا ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بار بار اپنا فون دیکھتا تھا ایڈم کو کال ملائے یا نہیں کس سے پوچھے تالیا کے بارے میں اس کی فکر مندی اب شدید پریشانی میں بدل رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اسے نہ جانے کیوں محسوس ہونے لگا کہ وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی شدید مایوسی میں انسان سے کچھ بعید نہیں ہوتا کہ وہ کب کیا کر ڈالے بالآخر آخر اس نے ایڈم کو کال ملائی کار فون کے اسپیکر سے اس کا ہیلو گونجا تو فاتح نے اسٹیئرنگ ویل گھماتے ہوئے پریشانی سے پوچھا ایڈم تالیا کہاں ہے کیا وہ ملنے نہیں آئی آئی تھی مگر وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی ایڈم چپ ہو گیا وہ خوف زدہ ہے اور نہیں ایڈم کچھ غلط ہے کیا تم اس سے ابھی رابطہ کر سکتے ہو میں کوشش کر سکتا ہوں مگر اس نے تمہیں کیا کام کہا تھا یکدم دم اسے یاد آیا وہ وہ ان کا ذاتی کام تھا اور اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ برا مانیں گی ایڈم اس نے کیا کام کہا تھا وہ درستی سے زور دے کر بولا ایڈم تذبذب سے چپ ہو گیا فاتح نے تیسری دفعہ بات دہرائی اور ایڈم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سچ بولے یا جھوٹ وہ چند مخصوص جڑی بوٹیوں کی تلاش میں تھی جن سے وہ لیانا صابری کے لیے دوائی بنا سکتی ہیں کیسی جڑی بوٹیاں اس نے بریک پہ پاؤں رکھا اور کار کو سڑک کنارے روک لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی نسخہ ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کس قسم کی جڑی بوٹیاں تھیں وہ زہریلی تھی مگر بہت سی دوائیں زہریلی بوٹیوں سے بھی بنتی ہیں اور ڈیمٹ ایڈم اس نے جھڑک کے اس سے خاموش کروایا وہ کہاں ہے ذوالکفلی کے گھر میں پلیز وہاں مت جائیے گا اگر آپ وہاں گئے تو وہ مجھ پہ خفا ہوں گی کہ مگر فاتح نے سنے بغیر فون بند کیا اور تیزی سے کار اسٹارٹ کی اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندے نمودار ہوئی تھی ایکسیلیٹر پہ زور سے پاؤں رکھے اس نے کار کو دوبارہ سڑک پہ ڈال دیا وقت کم تھا سارے کھیل وقت کے ہی تھے ذلکفلی کا دروازہ اس نے جتنی زور سے پیٹا تھا بوڑھا جادوگر پریشانی سے باہر آیا تھا اسے دیکھ کے وہ ٹھٹکا وان فاتح تالیہ کہاں ہے اس کے چہرے سے شدید استراب جھلک رہا تھا اور اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ مزاحمت نہیں کر سکا رستہ چھوڑ دیا اور راہداری کی طرف اشارہ کیا وہ نیچے گئی ہے ابھی کچھ دیر کے لیے اوپر آئی تھی میرے پاس بیٹھی تھی مگر وہ پریشان لگ رہی تھی کچھ ہوا ہے کیا فاتح نے جواب نہیں دیا بس ہاتھ سے اشارہ کیا تو ذوالکفی آگے آیا اور جھک کے ٹریپ ڈور نیچے موجود کتابوں کا مقبرہ نیم روشن تھا وان فاتح تیزی سے زینے اترتے نیچے آیا تو دیکھا وہاں کونے میں ڈھیروں موم بتیاں جلی تھی قدیم کتابوں کے ریک کتار در کتار رکھے تھے اور دور سامنے ایک دیوار کے ساتھ تالیاں زمین پہ اکڑوں بیٹھی تھی ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گھڑی تھی جس کی ٹک ٹک وہ سن رہی تھی جیسے لمحہ لمحہ گن رہی ہو جیسے انتظار کر رہی ہو اس کا چہرہ اداس تھا بے رونق اور مرجھایا ہوا۔ وہ پھولے تنفس کے ساتھ کہتا سامنے آیا تو وہ چونکی۔ اسے دیکھ کے ابرو حیرت سے اٹھے وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی آپ یہاں وہ پریشانی سے کہتی اٹھے پھر فاتح کے عقب میں آتے دلکفی کو دیکھا جو متعجب نظر آتا تھا تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے مگر تم اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو وہ اس کے سامنے آ رکا اور غصے سے بولا تالیا نے چونک کے اسے دیکھا آپ کو کس نے مجھے ایڈم نے کہا ہے کہ اس نے تمہیں زہریلی جڑی بوٹیاں لا کے دی ہیں کیا میں نے اسے منع کیا تھا ذوالکفلی تیزی سے آگے آیا اور بے یقینی سے اسے دیکھا تالیا نے لب کاٹے وہ سب کے لیے تیار نہیں تھی میرے پاس اس زندگی میں کوئی امید نہیں بچی تھی آئی ایم سوری فاتح کے دل کو دھکا سا لگا اس کے احساب ڈھیلے پڑ گئے مجھے وہ زہر دو جو تم نے بنایا ہے اس نے ہتیلی سامنے کی مگر یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی اس کو اندازہ تھا کہ اب دیر ہو چکی تھی تالیہ نے بے بسی سے چانے اچکا دیے آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں مجھے معاف کر دیجیے گا مگر میرے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں بچا تھا اس نے نظریں جھکا لی چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا وہ ہاتھ ڈھیلا ہو کے پہلو میں جا گرا ذلکفری البتہ تیزی سے آگے آیا اور اس کو کوہنی سے پکڑ کے جھنجھوڑا کون سا زہر کھایا ہے تم نے ہاں مجھے بتاؤ میرے پاس اس کا دریاق ہوگا وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا تالیہ نظریں جھکائے کھڑی لب کاٹتی رہی وہ کچھ نہیں بولی فاتح کی نظریں اس کی آنکھوں پہ جمی تھیں اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو دیکھ رہی تھی ٹک ٹک ٹک تالیا میں پوچھ رہا ہوں تم نے کون سا زہر کھایا ہے ہر زہر کا تریاق ہوتا ہے دلکفری نے چلا کے پوچھا تھا تالیا مراد نے سر جھکائے گہری سانس لی پھر اس نے آنکھیں رگڑی اور پلکے اٹھائی اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے ان میں ایک مخصوص چمک تھی کس نے کہا کہ زہر تالیا نے کھایا ہے وہ ہلکا سا مسکرائی ذوالکفری ایک لمحے کے لیے ساکت رہ کر پھر وہ بے اختیار پیچھے ہٹا زہر میری کافی میں نہیں تھا شکار باز زہر تمہاری کافی میں تھا جو ابھی تم نے میرے ساتھ پی تھی وہ تلخی سے مسکرا کے کہہ رہی تھی ذوالکفلی سکتے میں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے وان فاتح نے البتہ کرا کے آنکھیں بند کی ایڈم تالیہ کو جانتا تھا صرف ایڈم اسے اچھے سے جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ تالیہ مراد کبھی اپنی جان نہیں لے سکتی جانتے ہو سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے کسی کون مین کو کون کرنا وہ سینے پہ بازو لپیٹے کہتے ہوئے دھیرے دھیرے چلنے لگی تم نے میرے باپ کو اپنے جیسا جادوگر بنایا تھا تم نے ہم سب کی زندگیاں برباد کی تھی تمہاری وجہ سے ہم وقت کے چکر میں پھنسے تھے مجھے تم پہ رحم نہیں آتا زد کفری میں تمہارے پاس پناہ کے لیے نہیں آئی تھی میں تمہیں کون کرنے آئی تھی وہ دھیرے دھیرے اس کے گرد دائرے میں ٹہل رہی تھی تمہارے پاس کچھ ہے جو مجھے چاہیے تھا مگر وہ میں تم سے کیسے لوں اس کے لیے مجھے تمہیں یہ یقین دلانا تھا کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں تمہارے پاس مجھے اپنے ہاں ٹھہرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ تمہارے پاس ایک کتب خانہ ہے باپا نے مجھے بتایا تھا کہ ہر شکار باز کے پاس ہوتا ہے تم نے مجھے بالکل وہیں ٹھہرایا جہاں میں ٹھہرنا چاہتی تھی اور ایڈم نے میری مدد کی ایسا زہر تیار کرنے میں جس کو کھانے کے بعد تمہیں تب علم ہوگا جب دیر ہو چکی ہوگی اور اس وحشت ناک لمحے میں ضلعفسی نے اپنے ہاتھوں کی پشت کو دیکھا اس کے ناخن ہلکے ہلکے نیلے پڑنے لگے اس نے بے یقینی سے تالیا کو دیکھا کون سا زہر تھا وہ وہ ہلکا سا گرایا اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اس کا دریاگ تمہارے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے اور میں نے تمہارے گھر میں کہیں چھپایا ہے وہ اس کے مقابل کھڑی کہہ رہی تھی تالیا تم کیا کہہ رہی ہو فاتح نے پریشانی سے اسے ٹوکا مگر بولنے کی بارش شہزادی کی تھی میں کوئی چیری بلاسم نہیں ہوں جو ذرا سی ہوا سے گر جائے گا میں ملاقہ کی شہزادی تاشا بنت مراد ہوں اور میں اپنی اس زندگی کو ختم کر کے واپس اپنی اصل زندگی میں جا رہی ہوں پھر اس نے نظروں کا رخ ذوال کی طرف موڑا اور ہتیلی پھیلائی تم مجھے وقت کی چابی دے دو تو میں دریافت تمہیں دے دوں گی تم میرے ساتھ یہ کرو گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ذوال نے کرا کے آنکھیں بند کی پھر جب ان کو کھولا تو اس میں بے بسی بھرا غصہ تھا تم جھوٹ بول رہی ہو تم نے مجھے زہر نہیں دیا مگر اس کا لہجہ شکستہ تھا تالیہ نے مسکرا کے کندھے اچکائے اور اگر میں سچ بول رہی ہوں تب تمہارے پاس چانس لینے کا وقت ہے کیا اس کی ہتھیلی اب تک پھیلی تھی اور آنکھیں ذوالکفلی پہ جمی تھیں جس کی رنگت سفید پڑتی جا رہی تھی ہون جامنی ہو رہے تھے تالیہ یہ مت کرو فاتح آہستہ سے بولا وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا مگر آج تالیہ کو کسی کی نہیں سنی تھی چابی وہ چابی جو تم نے میری ہیئر پن سے بنائی تھی اور اس دفعہ بوتل کا پانی تم خود پیو گے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی یاداشت نہیں کھونا چاہتا اس نے زور دے کر دہرایا تو الٹے قدموں مڑا اور زینے کی طرف لپکا میں نے وہ سب وہ سب تمہیں واپس لانے کے لیے کیا تھا اور تم وہ صدمے اور پریشانی سے کہتا قریب آیا تم اس قید میں پھر واپس جانا چاہتی ہو تالیہ نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا آپ کی دنیا نے میرے اوپر زندگی تنگ کر دی ہے آپ کو آپ کی دنیا مبارک ہو مجھے میرے باپا کے پاس واپس جانا ہے مگر فاتح نے سختی سے نفی میں سر ہلایا تم واپس نہیں جا سکتی تم ہماری ریاضت کو ضائع نہیں کر سکتی آپ نے مجھے بھول جانے کا انتخاب کیا تھا میں آپ کو بھول جانے کا انتخاب کر رہی ہوں تم یہ کیوں کر رہی ہو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ جب میں کچھ دن پہلے داتن سے ملی اور اس سے پوچھا کہ اس کے پاس کینسر کی دوا کی بوتل کیوں تھی تو جانتے ہیں اس نے مجھے کیا کہا وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی اس کے ارد گرد کا منظر بدلنے لگا وہ جھونپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی دیوار پہ چیری بلاسم کے گرتے پھولوں کا عکس ہنوس چل رہا تھا کیا تم سچ جانا چاہتی ہو تاؤ سوشی رول کو ٹھک ٹھک ٹھک کاٹ رہا تھا اور داتن کہہ رہی تھی میں سچ جانتی ہوں تمہیں کینسر ہے اور تم نے اسے مجھ سے چھپایا ہے اس تصویر میں تمہاری دوا کی بوتل یہ بوتل میری نہیں ہے تالیا داتن دکھ سے بولی اور ٹھہر گئی اس تصویر میں ایک تیسرا شخص بھی ہے جسے تم ہمیشہ نظر انداز کر جاتی ہو یہ دوا ایڈم کی ہے ایڈم بیمار ہے میں نہیں دیوار پہ گرتے پھول جیسے فضا میں ٹھہر گئے ہم دونوں اس وقت تمہیں اس لیے نہیں تلاش کر سکے تھے کیونکہ میں ایڈم کی بیماری کے علاج میں الجھی تھی اس نے صرف مجھے بتایا تھا تمہیں وہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا ایڈم کو ایڈم کو کیا ہوا ہے وہ جب سے وقت میں سفر کر کے واپس آیا ہے اس کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہونے لگی تھی مگر وہ اسے نظر انداز کر کے کام میں جتا رہا میں زبردستی اسے چیک اپ کرانے کے لیے لے گئی تو اس کا کینسر ڈائگنوز ہوا لیکن یہ کینسر نہیں تھا یہ کوئی ایسی بیماری تھی جو بظاہر کینسر کی طرح لگتی تھی اور اسے اندر سے کھا رہی تھی مگر ڈاکٹر اسے سمجھنے سے کافر تھے پھر ایڈم اپنی کتابوں کی طرف پلٹا اور اس نے مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ کینسر کی کچھ دوائیں ملا کے اپنا علاج کرنے کی کوشش کی دو ماہ وہ اپنی دوائی کھاتا رہا مگر اسے فرق نہ آیا پھر وہ اپنی کتابوں میں لگ گیا اور اس نے خود کو موت کے خوف سے بے نیاز کر لیا لیکن لیکن میں اس بیماری کو جاننے کے لیے پمبورو کی کتابوں کو کھنگالنے لگی وقت کا چکر یہ اسے وقت کی وجہ سے ہوا ہے تالیہ نے کرا کے آنکھیں بند کی ہاں اور مجھے یہی سمجھ آیا کہ وقت کا سفر انسانی جسم کو شدید تکلیف سے گزارتا ہے اور اس تکلیف کو زائل کرنے کے لیے بوتل کا وہ پانی پینا پڑتا ہے جس کو پی کر ہی چابی ملتی ہے وہ پانی دراصل اس مرض سے مدافعت کی دوا تھی یاداشت کا کھو دینا اس دوا کا ایک سائیڈ افیکٹ تھا تم نے وہ دوا پی تھی فاتح نے پی تھی ایڈم نے نہیں پی اس لیے اس کا جسم اس چکر سے نکلنے کے بعد اس کے اثرات کو برداشت نہیں کر پایا اس کا حل اس کا حل کیا ہے اس کا حل صرف شکار باز کے پاس ہو سکتا ہے میرے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں جو ذوالکفری کے پاس ہوں گی اگر تم اس سے پوچھو تو ذوالکفری نے کبھی بدلے میں کچھ مانگے بنا کوئی کام نہیں کیا وہ مجھے نہیں بتائے گا مجھے اس کے کتب خانے تک رسائی چاہیے چینج آف پلان مجھے ملاقہ جانا ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی میں اسی لیے ملاقہ آئی تھی ایڈم کے لیے مگر نیم اندھیر کو تپانے میں کھڑی تالیہ نے ارد گرد کتابوں کو دیکھا اور زخمی سا مسکرائی مگر ان کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس بیماری کا دریاف ذوالکفری کے پاس نہیں ہے اس بیماری سے وقت کے صرف ایک مسافر کو آج تک شفا ملی ہے اور جانتے ہیں اس کا دریاق کس شکار باز نے بنایا تھا مراد راجا نے وہ سنجیدگی سے بولا اسے تالیا کا پلان سمجھ آنے لگا تھا تم وقت میں واپس جانا چاہتی ہو اپنے باپ سے ایڈم کی دوا لینے ہاں باپا کو نہیں معلوم تھا کہ ایڈم بھی ہمارے ساتھ آیا تھا مجھے ان کی وہ افسوسناک نظریں یاد ہیں جن سے انہوں نے ایڈم کو ہمارے ساتھ واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا اسی لیے ان کو معلوم تھا کہ میں واپس آؤں گی وہ رکی اور تصحیح کی ہم ہم واپس جائیں گے وہ کونے میں لگے ایک بکرے تک گئی اور پھر اسے دھکیلنے لگی جیسے جیسے رہ کھٹتا گیا ایک دروازہ سامنے آتا گیا بھوری لکڑی کا دروازہ جس کے اوپر لگا تالا ٹوٹا ہوا تھا تالیا نے دروازہ دھکیل دیا وہ کھلتا چلا گیا اندر ایک طویل راہداری بنی تھی جس کے اندر مشلے روشن تھی زرد سا اندھیرا بھی تھا اور سامنے کوئی کھڑا تھا بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھا اسے دیکھ کے فاتح نے گہری سانس خارج کی تم دونوں اس کام میں شریک تھے ایڈم بن محمد نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے وہ کرتے اور پاجامے میں ملبوس تھا اور سر پہ ٹوپی تھی اس کے کندھے پہ ایک سفری بیگ بھی تھا وہ وہاں کھڑا ساری بات سن چکا تھا جانے وہ کب سے وہاں موجود تھا میں اکیلی جانا چاہتی تھی مگر ایڈم جب صبح مجھے جڑی بوٹیاں دینے آیا تو تو چند قدم دور جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ داتن واقعی کیٹو کر رہی تھی جس سے اس کے بال جھڑے تھے اور چیتالیہ میری دوا لینے کے لیے کچھ کرنے جا رہی ہیں اسی لیے میں الٹے قدم واپس آیا اور انہوں نے مجھے سب بتا دیا اب ہم دونوں ساتھ جا رہے ہیں ان قاتلانہ حملوں نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا فاتح نے افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا وہ عرصے سے اسے اداس اور مزمحل نظر آتا تھا مگر وہ اداس اور مزمحل نہیں تھا وہ بیمار تھا سوری سر مگر ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے وقت کا دوسرا دروازہ بھی ڈھونڈ دیا ہے تالیا اس کے برابر میں جا کھڑی ہوئی وان فاتح اکیلا رہ گئے تو یہ طے ہے کہ تم دونوں اپنے خفیہ منصوبوں میں مجھے کبھی شامل نہیں کر سکتے اس سے افسوس ہوا تھا آپ ہمیں بھول چکے تھے سر ہم نے آپ کو واپس لانے کی بہت کوشش کی مگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی اب ہم آزاد ہو چکے ہیں اپنے پروں پہ اڑنا سیکھ چکے ہیں ان دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی طرح کے تاثرات تھے بغاوت ہر دھرمی تنفر میں نے تم لوگوں کو واپس لانے کے لیے وہ سب کیا اور تم ہم ہمیشہ کے لیے واپس نہیں جا رہے میرا علاج ہو جائے تو ہم واپس آ جائیں گے اور ہم بنگر آیا ملائیوں کو مکمل کرنے جا رہے ہیں ذلقفی نے غلط کہا تھا کہ وہ کتاب مراد راجہ نے مکمل کروائی تھی مجھے یقین ہے کہ اسے ایڈم ہی مکمل کرے گا اور تم دونوں کو لگتا ہے کہ مراد راجا تمہیں واپس آنے دے گا وہ تلخی سے بولا یہ ہمارا مسئلہ ہے وہ اس انداز میں بولی زینے اترنے کی آواز آئی تو فاتح نے پلٹ کے دیکھا دلکفی سفید چہرے کے ساتھ تیزی سے چلا آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں بوتل تھی جو خالی تھی اس نے ابھی ابھی اس کا پانی پی لیا تھا اور چابی نکال لی تھی کھلے دروازے کو دیکھ کے وہ چونکا پھر گہری سانس تھی میں نے تمہیں پناہ دینے کی غلطی کی تم نے مجھے ہی دھوکا دے ڈالا وہ تلخی سے کہتے ہوئے قریب آیا مجھے یہ سب سکھانے والا استاد جو بہترین تھا شہزادی نے مسکرا کے کندھے اچکائے اور ہتھیلی پھیلا دی پہلے تریاک پہلے چابی وہ غرائی ذلقفی چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا چابی ہاتھ میں دبوچی ہوئی تھی پھر اس نے فاتح کو دیکھا اس نے نفی میں سر ہلایا چابی مت دینا زلکفری مجھے یقین ہے اس نے تمہیں زہر نہیں دیا یہ دونوں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں وہ تنبی کر رہا تھا زلکفری نے لپ کاٹتے ہوئے واپس ان دونوں کو دیکھا جو برابر کھڑے اس سے چپتی نظریں جمائے ہوئے تھے جیسے اسے چیلنج کر رہے ہیں پھر اس نے اپنے ناخن دیکھے وہ مزید نیلے پڑتے جا رہے تھے وہ آگے بڑھا اور چابی تالیا کے ہاتھ پہ رکھی تم وقت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہی ہو پتری تالیا تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی دیکھیں گے وہ جتا کے بولی اور راہداری میں آگے بڑھ گئی سامنے دوسرے سرے پہ ایک قدیم دروازہ نظر آ رہا تھا میرا دریاگ وہ چیخا تھا شہزادی نے جواب نہیں دیا البتہ ایڈم نے مڑتے مڑتے کہا تھا بے فکر رہو جو بے ذائقہ سفوف ہم نے بنایا تھا وہ زہر نہیں تھا تمہیں کسی دریاگ کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہاری یہ علامات ہے اور پانی پینے سے صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی ذیلکفری نے زور سے زمین پہ پیر مارا پھر فاتح کو دیکھا جو اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا تم اب ان سے چابی نہیں لے سکتے جبرن یا چوری کر کے اس چابی کو واپس نہیں لیا جا سکتا تم اس قدم کی قیمت چکاؤ گی تالیا آخری فکرہ اس نے چلا کے ادا کیا تھا وہ دونوں اب راہداری میں دور ہوتے جا رہے تھے ذوالکفری کو گردن پہ دباؤ محسوس ہو رہا تھا شاید اسے کیا آنے والی تھی وہ الٹے قدموں زمین کی طرف تھینک یو ایڈم وہ دوسرے سرے تک آئی اور اسے دروازے تک رکی وقت کا دروازہ اس کے سامنے تھا بس تالے میں چابی گھمانے کی دیر پھر کسی احساس کے تحت مڑی تو لمحے بھر کو ساکت رہ گئی فاتح اس طرف چلا آ رہا تھا تالیا مت جاؤ تمہاری دنیا یہ ہے وہ نہیں مراد راجا تمہیں کبھی واپس نہیں آنے دے تالیا نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا میں فین گرل بن کے آپ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہوں اب مجھے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا میں تمہیں بہت مشکل سے واپس لایا تھا تالیا میں تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتا وہ زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا آپ نے مجھے کبھی نہیں چنا فاتح آپ نے ہمیشہ خود کو چنا ہے آپ کے سارے فیصلے خود غرض تھے وہ کہہ کے مڑی اور تالے کو چھونا چاہا مگر اسی لمحے وہ تیزی سے آگے آیا اور دونوں کے درمیان سے گزر کے اس نے تالے کو پکڑا ایڈم اور تالیا بے اختیار پیچھے ہٹے فاتح نے ہتھیلی بڑھائی تو لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے پھر اس نے خود کو چابی فاتح کی ہتھیلی پہ رکھتے دیکھا تم مجھ پہ گو اپ کر سکتی ہو میں تم پہ گو اپ نہیں کر سکتا سوری تالیا مگر میں تمہیں سونے کے جہنم میں اکیلے نہیں جانے دے سکتا وہ شدید تکلیف سے یہ الفاظ کہتا چابی تالے میں گھما رہا ایڈم کے لب بے یقینی سے کھل گئے اور تالیا پلک تک نہ جھپک سکی آپ کیا کر رہے ہیں تالا کھول کے اس نے دروازہ دھکیلا تو سامنے راہداری میں پانی پڑا تھا وہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی دو دریا ان کے سامنے تھے وہ اس کی طرف گھوما اور سنجیدگی سے اسے دیکھا میں تمہارا چناؤ کر رہا ہوں اور پھر وہ خود سب سے پہلے آگے بڑھا جیسے وہ ہمیشہ بڑھتا تھا سب سے آگے رستہ دکھاتے ہوئے وہ دونوں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آتے تھے آپ نہیں جا سکتے آپ کے پاس پیچھے ایک ایک زندگی ہے شاندار مستقبل ہے آپ وہ سب نہیں چھوڑ سکتے وہ آواز باختہ سے اس کے پیچھے آئے آپ پلیز واپس جائیں ایڈم بھی پریشانی سے اسے پکار رہا تھا مگر وہ تینوں دہلیز پار کر چکے تھے جب تک ایڈم نے مڑ کے دیکھا وقت کا دروازہ بند ہو چکا تھا وہ ماضی اور مستقبل کے دریا کے دھانے پہ کھڑے تھے آپ نے یہ کیوں کیا وہ بے یقینی سے اسے آگے چلتا دیکھ رہی تھی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال لاؤں گا اور وعدے کبھی پرانے نہیں ہوتے وہ آگے چلتا جا رہا تھا ان دونوں کو بھی اب آگے ہی جانا تھا پیچھے کے سارے رستے بند ہو چکے تھے فاتح نے درمیان میں رکے ایک مشرق دیوار سے نکالی اور اسے فضا میں بلند کیا آگے رستہ دیکھتا چلا گیا پانی کی بوندے گر رہی تھی آخری سرے پہ ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا اس پہ بھی اسی طرح زنجیریں اور تالا بندھا تھا وان فاتح کے قریب پہنچا تو وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور ایک دم آگے آئی ایسے کے دروازے اور فاتح کے درمیان حائل ہو گئی وہ ٹھہر گیا آپ واپس چلے جائیں وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ کے بولی آپ کے پاس آپ کی دنیا میں کھونے کو بہت کچھ تھا پاتے دیکھ کے مسکرایا اس کے گیلے بال ماتھے پہ آگے کو گر رہے تھے میرے پاس وہاں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا غلط آپ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے وہ بے چینی اور تکلیف سے کہہ رہی تھی جانتی ہو میں نے وقت کے تینوں سوال کیسے حل کیے جب ملاقہ آنے سے پہلے میں ایک تحریر اپنی اسٹڈی میں لکھ کے رکھایا تھا کیسی تحریر میں نے جان لیا تھا کہ اس کو لکھنے کا بہترین وقت ابھی ہے اور میری زندگی کا اہم ترین شخص تم ہو اور تمہیں بچانا میرے لیے سب سے اہم کام ہے اسی لیے وقت نے مجھے میری یادیں واپس کر دی کیسی تحریر کیا لکھا تھا آپ نے میں نے بی این کی چیئرمین شپ سے استعفی دے دیا ہے میں اب ملک کا وزیر اعظم نہیں بننے جا رہا تالیا کے اوپر جیسے ایک دم کسی نے گھڑوں پانی الٹ دیا تھا وہ گنگ رہ گئی ایڈم بھی سکتے میں آ گیا مگر کیوں اس آف شور کمپنی کی وجہ سے وہ اسرا نے بنائی تھی سر آپ نے مسز اسرا کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے آپ نے ان کاغذات کا الزام اپنے سر کیوں لیا جو بلینک تھے اور دھوکہ دہی سے سائن کروائے گئے تھے ایڈم افسوس سے کہہ رہا تھا اور وہ ہمارے صدمے کے مزید کچھ بول نہیں پا رہی تھی وان فاتح زخمی سمجھ کر آیا پھر سر اٹھا کے دیکھا اوپر اندھیرا تھا بارش ہو رہی تھی مگر یکا یک پانی کی گرتی بوندے چیری بلاسم کے پھولوں میں تبدیل ہوتی گئی وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا سڑک اور گھاس پہ گلابی پھولوں کی تہ بچی تھی سامنے چلتا بچہ گلابی کاٹن کینڈی کی اسٹک ہاتھ میں گھما رہا تھا اس کے پیروں سے سکے چھنکنے کی آواز آ رہی تھی اسرا ساتھ آ کے بیٹھی تھی اس کی کافی ذرا سی چھلکی تھی تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا فاتح نے فائل کھولی تو ایک دم ڈھیر سارے پھول اوپر سے آن گرے سفید کاغذ گلابی پھولوں سے بھر گیا اس نے ہاتھ سے پھول ایک طرف گرائے تھے تو نیچے سے کاغذ نظر آنے لگا وہ بلینک نہیں تھا اس پہ سیاہ چھپی ہوئی تحریر واضح تھی یہ کیا ہے اس نے اجنبے سے پوچھا اسرا نے گہری سانس لی کاش تم بغیر بحث کے اسے سائن کر دیتے لیکن میں یہ ہماری فیملی کے لیے کر رہی ہوں ہم اس رپورٹر کو ڈائریکٹ پے نہیں کر سکتے فاتح انکوائری شروع ہوئی تو اسکینڈل بن جائے گا میں ایک آف شور کمپنی بنا رہی ہوں اس کے اکاؤنٹ سے ہم اسے آف شور پے کر دیں گے تاکہ وہ اپنا منہ بند کرے اور ہماری بیٹی کو ناجائز اولاد نہ کہہ سکے وہ کاغذ اٹھا کے دیکھ رہا تھا اور ماتھے پہ بل کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہم رسک نہیں لے سکتے اور یہ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا رپورٹرز کا منہ بند ہو جائے گا تو ہم اس کو بند کر دیں گے آف شور کمپنی بنانا غیر قانونی نہیں ہے اسے چھپانا غیر قانونی ہے جب الیکشن قریب آئیں گے اور اثاثے ظاہر کرنے ہوں گے تو ہم اس کو بند کر چکے ہوں گے میرے پاسپورٹ کا آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے ورنہ میں خود کھول لے گی پلیز فاتح سائن کر دو چیری بلاسم بارش کی بوندوں میں بدل گئے وہ تینوں نیم اندھیرے میں اس قدیم دروازے کے سامنے کھڑے تھے میں نے بلینک ڈاکیومنٹ پہ دستخط نہیں کیے تھے کمپنی ہم دونوں نے بنائی تھی صرف آریانہ کو اسکینڈل بننے سے بچانے کے لیے ہم سمجھے تھے کہ رپورٹر کو ایک ہی دفعہ پے کرنا ہوگا مگر وہ بار بار بلیک میل کرنے لگا تو میں نے اسرا سے کہا کہ کمپنی بند کر دو کیونکہ اساسو کی ڈیکلیریشن کا وقت آ گیا تھا میں رپورٹر کو ایک دوسرے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجنے لگا میں سمجھا تھا کہ اسرا نے کمپنی بند کر دی ہوگی مگر اس نے نہیں کی وہ اسے استعمال کرتی رہی میں اس کو بھول بھی چکا تھا اس لیے پہلی نظر میں پہچان نہیں سکا مگر پھر مجھے یاد آ گیا تھا کمپنی رکھنا جرم نہیں ہے اس کو چھپانا جرم ہے اور میں اس جرم کا مرتکب ہو چکا تھا مجھے استعفیٰ دینا تھا کیونکہ میں اپنے لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کر کے خود جھوٹ نہیں بول سکتا آپ آپ لوگوں کو وضاحت دیتے تھے آپ بتا دیتے کہ آپ بلیک میل ہو رہے تھے اور میں نے کمپنی چھپائی یہ جرم ہے کیوں چھپائی یہ غیر اہم ہے اور یہ میری بیٹی کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں داغدار کر دے گا میں اسرا اور آریانہ کسی کو بھی ڈھال کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا جو میں نے صوفیہ سے ڈبیٹ کے وقت کیا تھا میں نے بھی لائرینی نے اس بات کو ہلکا سمجھ کے ایک جرم کر دیا تھا میرے ضمیر پہ اس کا بوجھ بہت زیادہ تھا میں انتظار کرتا رہا کہ میرے خواب اور ضمیر کی جنگ میں کون جیتتا ہے اور ضمیر جیت اگر میں خود سچ نہیں بول سکتا تو دوسروں کو سچائی کی تلقین کیسے کر سکتا ہوں وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا کیونکہ میری سیکرٹری ہو یا وکیل سب خود سے فرض کر چکے تھے کہ مجھ سے بلینک ڈاکیومنٹ پہ سائن کروائے گئے ہوں گے میں واقعی چاہتا تھا کہ میرے ملک میں بہتری آئے لیکن کبھی کبھی انسان کو خود کو اس بہتری کی مثال بننا ہوتا ہے میں سچ بول کے اپنے کریئر اور خواب کی قربانی دے کر اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچ دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے میں اپنی سچائی نہیں کھو سکتا تھا وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ وہ کندھے اچکا کے تکلیف سے کہہ رہا تھا مگر اس کے انداز میں اطمینان بھی تھا پھر وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھولنے لگا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے دکھ ہے مگر افسوس نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اب اس نے زنجیر علیحدہ کیا اور تالیا کو دیکھا اب میں تمہیں بچاؤں گا پھر دروازہ کھول دیا باہر سے ڈھیر ساری روشنی اندر آئی چند لمحے کے لیے تالیا کی آنکھیں چندیا پھر اس نے چوکھٹ سے باہر قدم رکھا سامنے زینے بنے تھے وہ زینے قدم قدم چڑھنے لگی اوپر سے روشنی آ رہی تھی وہ تینوں باہر نکلے تو خود کو سن باؤ وانگلی کے گھر کے سہن میں پایا فضا زرد آسمان صاف تھا سارے میں بارش کے بعد کی مٹی کی سوندھی سی مہک بسی تھی کونے میں تازہ پانی کا کنواں تھا دوسری طرف وانگلی کا مجسمہ تھا سر سبز پودے اس سہن میں لے لہا رہے تھے قدیم زمانے کی خوشبو اس کے اندر تک اترتی چلی گئی تالیا نے آنکھیں بند کی اور سانس اندر کو کھینچی وہ اپنی دنیا میں واپس آ چکی تھی ہم جنگل میں کیوں نہیں ہیں ایڈم نے تعجب سے ادھر ادھر دیکھا وہ کندھے پہ رکھے بیگ میں جنگل کے مقابلے کے لیے بہت سا سامان لایا تھا کیونکہ وقت کے دروازے مختلف جگہوں پہ کھلتے ہیں شاید ہم پچھلی دفعہ وانگلی کے گھر سے دروازے میں داخل ہوئے تھے اور جنگل میں باہر نکلے تھے اس دفعہ دلکفری کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور وانگلی کے گھر سے نکلے ہیں وہ کہہ کے آگے بڑھی تو فاتح نے پکارا تم اب کیا کرو گی تالیا اس کی طرف پلٹی دھوپ اس کے عقب سے آ رہی تھی اس لیے فاتح کو اسے دیکھنے کے لیے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنانا پڑا میں ملاقہ پہ حکومت کروں گی اس نے اپنے سفید لباس میں کچھ چھپا کے رکھا ہوا تھا جو نکالا اور سر پہ پہنا فاتح نے آنکھیں چندیا کے دیکھا وہ ہیرو سے مزین نازک سا تاج تھا پھر وہ مڑی اور آگے بڑھ کے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا باہر چند سپاہی کھڑے تھے اسے دیکھ کے وہ سیدھے ہوئے تم کب سے یہاں کھڑے ہو شہزادی نے ماتھے پہ بل ڈال کے پوچھا چار دن سے شہزادی جب سے آپ گئی تھیں مراد راجا نے حکم دیا تھا کہ ہم یہی آپ کا انتظار کریں انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ واپس آ جائیں گی سپاہی نے ادب سے اطلاع دی تالیہ نے مڑ کے اسے دیکھا جو برامدے میں کھڑا سینے پہ بازو لپیٹے تندے ہی سے اسے دیکھ رہا تھا پیچھے ایڈم گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لے رہا تھا شہزادی مسکرائی مجھے اب جانا چاہیے غلام فاتح مجھے اپنی شادی کی تیاری کرنی ہے وان فاتح کے ماتھے پہ بل پڑے تم سلطان سے شادی نہیں کر سکتی شہزادی نے ابرو اٹھائے واچ می اور پھر مڑ گئی کتاب صورت کھڑے سپاہی اعتراف میں ہٹتے گئے تالیہ مرادن کے درمیان سے گزرتی فخر سے سر اٹھائے قدم اٹھا رہی تھی سورج تیز تھا اور دن کی روشنی میں وہ بنا کسی خوف کے اپنی شاہی سواری کی طرف بڑھ رہی تھی اسے یہاں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا تھا اسے یہاں کی عوام چور یا قاتل کے طور پہ نہیں جانتے تھے وہ آزاد تھی ایک اعلیٰ عہدیدار وردی میں ملبوس بھگی کے ساتھ کھڑا تھا وہ اس تک رکی اور تحکم سے بولی میرے محل پہنچنے سے پہلے باپا کو اتنا مل جانی چاہیے کہ میں آ گئی ہوں اس کے علاوہ وہ رکی ابو الخیر سے کہو کہ وہ رات کا کھانا میرے اور باپا کے ساتھ کھائے گا مجھے اس سے بات کرنی ہے پاک چہرے کے ساتھ حکم جاری کیا اور بھگی میں سوار ہو گئے سپاہی نے سر تسلی میں خم کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا گھوڑے بگی کو کھینچتے آگے قدم بڑھانے لگے مجھے بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے شاہی مورخ نے ایک معذرتی نظر اس پہ ڈالی اور ان کے پیچھے لگا چوکٹ پہ کھڑے وان پاتے نے خاموشی سے ان دونوں کو جاتے دیکھا اب آپ کیا کریں گے ڈیڈ عقب میں کھڑی آریانہ بولی تو اس نے گردن اوڑی وہ آنکھوں میں ڈھیروں سادگی لیے اسے دیکھ رہی میں اسے واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں میرے بغیر وہ دونوں کبھی واپس نہیں جا سکیں گے وہ سنجیدگی سے زیر لب بولا تھا کھلے دروازے سے باہر کچے رستے پہ شاہی سواری دھول اڑاتے ہوئے دور جاتی دکھائی دے رہی تھی مراد راجہ اپنے دیوان خانے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا جب چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ رکا اور اس طرف گھوما سامنے وہ کھڑی تھی سیاہ بالوں والے سادہ سفید لباس میں تاج پہنے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی اسے دیکھ کے مراد راجا نے گہری سانس خارج کی مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی باپا وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئے مراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی یاداشتیں واپس مل گئی ہیں اسے اس کا باپ یاد آ گیا ہے کیا وہ دونوں بھی ساتھ آئے ہیں وہ اس سے الگ ہوئی تو مراد نے اسے شانوں سے تھام کے پوچھا تالیا نے آنکھیں رگڑتے ہوئے ایسا بات میں سر ہلایا ہاں مگر وہ واپس جانے کے لیے آئے ہیں تو چلے جائیں مگر تم اسے دھڑکا لگا تالیا کی آنکھوں میں تکلیف ابھری میں جان گئی ہوں کہ وہ میری دنیا نہیں تھی اس دنیا نے اور اس کے باسیوں نے آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف دی ہے باپا میں نے ان دونوں سے یہی کہا ہے کہ میں واپس چلی جاؤں گی مگر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور تمکنت سے گردن کڑائی میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی میں ملاقہ پہ حکومت کرنے آئی بندہ ہارا مراد راجا جانتا تھا کہ وہ اب سچ کہہ رہی تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو کبھی واپس جانے نہیں دے گا